اس نے خواب میں دیکھا گہری سیاہ رات ہے آسمان پہ پورا چاند چمک رہا ہے اور وہ ٹھنڈی ریت پہ ننگے پیر چل رہی ہے ننی ننی چیزیں پیروں میں چبھ رہی ہیں مگر وہ چبھن سے بے پرواہ قدم اٹھا رہی ہے چوغے کی ٹوپی نے اس کا سر ڈھانپ رکھا ہے مگر ہوا کے باعث وہ پشت سے پھڑ پھڑا رہا ہے دفتر ایک مقام پہ وہ ٹھہرتی ہے سامنے آسمان پہ مکھن کی ٹکیا جیسا چاند چمک رہا وہ نظریں دائیں طرف موڑتی ہے وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کی چوٹی خوب روشن ہے جیسے شیشے کی بنی ہو اس چوٹی کے چمکتے شیشے میں ایک دوسرا چاند نظر آ رہا ہے وہ ایک دم گھومتی ہے ہوا سے چگے کی ٹوپی پیچھے کو ڈھلک جاتی ہے سنہری بال پیچھے کو اڑنے لگتے ہیں اور اس کی سیاہ آنکھیں سامنے ڈم جاتی ہیں وہاں سیاہ زمین ہے بالکل سیاہ کانچ جیسی اور ایک چاند اس زمین پہ چمک رہا ہے جہاں ملتے ہیں تین چاند وہ چونک کے بڑبڑاتی ہے پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلتے ہیں یہاں ہاں یہاں ملتے ہیں تین چاند تالیا کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی چند لمحے وہ چت پڑی رہی پھر ایک طرف ہاتھ مارا تاکہ لیمپ جلائے یا ریموٹ اٹھا کے ٹی وی آن کرے یا موبائل اٹھا کے وقت دیکھے مگر پلنگ کے ساتھ تپائی پہ ایسا کچھ نہ رکھا تھا نہ موبائل نہ ریموٹ ذہن کو بیدار ہونے میں چند لمحے لگے اور پھر اسے یاد آیا کہ وہ کوالا لمپور میں نہیں تھی وہ قدیم ملاقہ میں تھی اس سست روی سے اٹھی اور دیا سلائی سلگا کے چند موم بتیاں روشن کی کمرے میں روشنی پھیل گئی یہ آدھی رات کا وقت تھا سارا محل خاموش پڑا تھا تالیا نے کھڑکی کے پردے ہٹا کے جھانکا تو آسمان پہ باریک کمان سا چاند جگمگا رہا تھا جہاں تین چاند ملتے ہیں چاند کو تکتے ہوئے بے خودی سے دہرایا کیسی عجیب سی جگہ تھی وہ پھر چونک کے اپنے ہاتھ کو دیکھا انگلی میں سرخ یاقوت اور ہیرو والی آنسو شکل انگوٹھی ہنوز موجود تھی کیسا عجیب سا آنسو تھا وہ دل کے رنگ جیسا خون کے رنگ جیسا ایک دم جیسے کوئی یاد آیا اس نے میز سے گھڑی اٹھائی اور وقت دیکھا یہ کانچ کی بنی قدیم گھڑی تھی جس کے دو خانے تھے اوپر والے میں ریت بھری تھی اور سوراخ سے ذرا ذرا کر کے ریت نچلے خانے میں گر رہی تھی آہستہ آہستہ اس نے ریت کی مقدار سے اندازہ لگایا کہ ابھی رات کے بارہ یا ایک بجے تھے وہ مسکرائی اور گھڑی رکھتی اسے کسی سے ملنے جانا تھا ابو الخیر کی حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی تھی اوپر تیر کمان جیسا چاند جگمگا رہا تھا چند پہرے دار جمائیاں لیتے پھاٹک اور چار دیواری کے گرد پہرا دے رہے تھے مگر باورچی خانے کی چمنی کے ساتھ مخروتی چھت پہ بیٹھی تالیا ان کی نگاہوں سے اوجھل تھی وہ سیاہ پاجامے قمیض میں ملبوس بالوں کو سیاہ کپڑے میں لپیٹے ہوئی تھی دور سے وہ کوئی نوجوان لڑکا نظر آتی تھی جو اکڑوں بیٹھا تھا اداسی سے گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے ہاں ہاتھ میں دمکتی سرخ آنسو والی انگوٹھی اس کی نسوانیت کا پتہ دے رہی تھی اوپر چڑھتے فاتح کی پہلی نظر اس انگوٹھی پہ پڑی تھی دوسری اس کے تاریکی میں ڈوبے چہرے پہ رسی پرے پھینکتا وہ اس کے کے قریب آ بیٹھا تو کیا فیصلہ نے تالیا نے سر اٹھا کے اسے سادگی سے دیکھا مجھے راجا کے کمرے کی تلاشی لینے کا موقع ابھی تک نہیں مل سکا چابی کہاں ہے میں نہیں جانتی لیکن جیسے ہی وہ ہمیں ملی ہم واپس میں وزیر خزانہ کی تعیناتی کے متعلق پوچھ رہا ہوں وہ کھنکھار کے بولا تو وہ چپ ہوئی اوہ سن باؤ وانگلی یا ابو الخیر تم نے کس کو چنا کس کو چننا چاہیے تھا ظاہر ہے وانگلی کو اس میں وہ دونوں خوبیاں ہیں جو ہمیں کسی کو جاب دیتے وقت امیدوار میں تلاشنی چاہیے اس جاب کو کرنے کی قابلیت اور ایمانداری اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فاتح کی آواز میں نرمی گھل گئی جبکہ ابو الخیر ایک بدنیت اور نااہل آدمی ہے وہ چند لمحے اس کا چہرہ تکتی رہی میں نے ابو الخیر کا نام تجویز کیا ہے اور سلطان نے تائید کرتے ہوئے فیصلے پہ مہر لگا دی ہے حویلی کی چھت پہ سناٹا چھا گیا فاتح چند لمحے تو کچھ نہیں کہہ سکا پھر اس کے ابرو بھینچ گئے تم نے ابو الخیر کی طرف داری کیوں کی کیونکہ مجھے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے مضبوط حلیفوں کی ضرورت ہے اور مجھے مراد راجا کو بھی خود سے خفا نہیں کرنا تو تم نے یہ اپنے لیے کیا ملاقہ کے لوگوں کے لیے نہیں تالیہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور سادگی سے اسے دیکھا آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے توانکو میں ملاقہ کے لوگوں کو وانگلی جیسے ایماندار اور قابل آدمی کا تحفہ دیتا وہ غیر ملکی ہے بھلے اس کی ہمارے سلاطین اور رئیسوں سے گہری دوستی ہی کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ یہاں ایک اجنبی آدمی ہی رہے گا بال فرض میں اس کا چناؤ کر بھی دیتی تو صبح ہونے سے پہلے ابو الخیر یا راجہ مراد اسے مروا دیتا مقابلہ ختم ہو جاتا اور ہمیں ابو الخیر کو ہی وزیر بنوانا پڑتا فاتح سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا یہ آپ کی ڈیموکریسی نہیں ہے توانگ کو جہاں اتنی آسانی سے قتل نہیں ہو سکتے یہ بات چاہت ہے یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے یہاں عدالتیں حکمرانوں کے تابع ہوتی ہیں میں ایک چینی کو ملاقہ کا وزیر خزانہ بنوا بھی دیتی تو لوگ اسے تسلیم نہ کرتے اور اگر وہ مر جاتا تو اس کے لیے کوئی نہ روتا میں نے اس کی جان اور اپنے ملک کا امن بچایا ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا اگر سیاست یہ نہیں ہوتی تو میں نہیں جانتی کہ سیاست کیا ہوتی ہے وانگلی اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا وہ تلخی سے سامنے دیکھتے ہوئے بولا بھنگا رایا ملایوں میں کیا لکھا ہے کیا وانگلی کو تاشا نے وزیر بنایا تھا فاتح نے گہری سانس لی اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں درج نہیں تھی لیکن مجھے لگا تھا کہ شاید وہ عظیم کارنامے جو وانگلی نے سر انجام دیے تھے وہ وزیر بن کے کیے ہوں اور مورخ ان کو لکھنا بھول گیا ہو مورخ وہ داسی سے مسکرائی جانتے ہیں شاہی مورخ کون ہے جانتا ہوں اسے اس وقت مورخ کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہ تھی خفا نگاہیں سامنے پھیلی تھی جہاں اندھیرے میں ڈوبا قدیم ملاقہ پھیلا تھا دو چار گھروں میں مشلیں جلتی نظر آ رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے سیاہ چادر کے سارے سنہری تارے ٹوٹ گئے ہوں اور صرف ایک تارا اٹکا ہوا جگمگا رہا ہو ابو الخیر اور راجہ کی بلیک میلنگ سے ہار ماننے کے بجائے یہ عہدہ وانگلی کو دے کر اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جا سکتا تھا آپ کی وانگلی سے کتنی بات چیت ہوئی بات چیت فاتح کی آواز آہستہ ہوئی نظریں دور پھیلے ملاقہ پہ جمی تھی میں باورچی خانے میں تھا جب اس کے آنے کی اطلاع ملی اس کے نام نے مجھے چونکایا تھا میں تشت لے کے اندر گیا اور اس کے سامنے شوربہ رکھا اس نے مجھے صرف ایک نظر دیکھا میرے اوپر دوسری نظر اس نے رات کھانے پہ ڈالی جب تم بھی وہاں موجود تھی اور امور سلطنت پہ گفتگو کی جا رہی تھی تمہارے جانے کے بعد ابو الخیر نے اسے زہر ملا شوربہ میرے ہاتھوں پلوانا چاہا مگر میں نے اسے خبردار کر دیا پھر جب وہ اپنی سواری پہ چڑھ رہا تھا تو میں باورچی خانے کی چوکٹ پہ کڑا اس کو دیکھتا رہا میری اس سے اتنی ہی ملاقات ہوئی بس تالیا ایک دم ہنس پڑی فاتح نے قدرے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا وہ دونوں ہاتھ لبوں پہ رکھے ہنستی جا رہی تھی اتنا مزاحیہ کیا تھا اس میں تالیہ نے بد وقت مسکراہٹ کے منہ سے ہاتھ ہٹائے آپ فین مومنٹ میں ہیں کیا اس نے ناگواری سے ابرو اٹھائی ایک زمانے میں میں تالیہ مراد کسی کے گھر کام کرتی تھی ہتیلی گال تلے جمائے مزے سے بتانے لگی ایک روز کچن میں میں نے ساتھی ملازماؤں سے پوچھا کہ اتنا اہتمام کس کے لیے کیا جا رہا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم مدو ہے فاتح ہلکا سا مسکرایا اب وہ سامنے دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے اس سیاستدان کو جوس پیش کیا میں بھی اعلیٰ ایوانوں کی گفتگو کے دوران دروازے سے باہر کھڑی سنتی رہی تھی اور میں نے بھی کچن کی کھڑکی سے ان دونوں میاں بیوی کو اپنی سواری میں سوار ہوتے دیکھا تھا مگر مجھے اس سیاستدان نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا بلکہ جب میں نے انہی کے گھر انہی کی ڈائننگ ٹیبل پہ ان کو گھائل غزال کے جعلی ہونے کی سازش سے مطلع کرنا چاہا تو مجھے لگا وہ میرا یقین نہیں کریں گے اچھی بات ہے کہ آپ نے سچ بولنے کی ہمت کی اور سن باؤ کو مطلع کر دیا میں نہیں کر سکی تھی مگر شاید اسی لیے کہ میں ان کے سامنے ہمیشہ فین مومنٹ میں ہوتی تھی دی فین گرل آخر میں وہ دوبارہ ہنسی مگر اب کی بار وہ ہنسی تلخ تھی استحزائیہ اپنا مذاق اڑاتی ہوئی میں اس کا فین نہیں ہوں میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا پھر سر چھٹک دیا تالیہ چند لمحے فکرہ مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی مگر ووٹ کھڑا ہوا یہ ایک اشارہ تھا کہ وقت کے اس قیدی سے ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے عموماً ملاقات کے ختم ہونے کا احساس ڈائری اٹھائے اس کا سیکرٹری دلایا کرتا تھا اور پھر اگلی میٹنگ کے بارے میں مطلع کرتا تھا تالیہ نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھا آج اس کا کوئی سیکرٹری کوئی باڈی مین اس کے وقت کا حساب رکھے ہوئے ارد گرد منڈلا نہیں رہا تھا وان فاتح ان کی زندگیوں سے نکل چکا تھا اور چند دن بعد پولیس نے اسے تلاش کرنے کے بعد کیس فائلز کے ڈھیر میں بھلا بھی دیا ہوگا اس کے سیکرٹری نے اگلی جاب بھی شروع کر دی ہوگی سب آگے بڑھ چکے ہوں گے صرف وہی پیچھے رہ گئے تھے قید وان فاتح اب رسی سے نیچے اتر رہا تھا اور بالوں کو رومال میں لپیٹے بیٹھی تالیا یا سیٹ سے اسے جاتے دیکھ رہی جنگل کے ان سارے دنوں کے بعد آج وہ عرصے بعد دوبارہ سے فین مومنٹ میں گھری تھی مگر کیا وہ اب تک فاتح بن رامزل کی فین تھی یا الویژن ٹوٹ چکا تھا مگر پھر الویژن کے پاس پار کیا نظر آیا تھا اسے اس صبح بندہارا کے محل سے سورج کی کرنیں ٹکرا رہی تھی وہ بار بار کھڑکیوں سے چھن کے آتی روشنی دربار کو منور کیے ہوئے تھی اونچے تخت پہ شہزادی تاشا ریشمی لباس کو پھول کی طرح پھیلائے بیٹھی تھی سر پہ ہیرو کا تاج سجا تھا اور ہاتھ میں چاندی کا آئینہ تھا میں آنکھوں کا سنگھار دیکھ رہی تھی ایڈم اندر داخل ہوا تو پیچھے دروازے بند کر دیے گئے وہ دربار کی چوکھٹ پہ تنہا کھڑا تھا کوئی کنیز کوئی غلام موجود نہ تھا اور تخت پہ بیٹھی شہزادی آئینہ دیکھنے میں مصروف ایڈم نے اعتراف میں نظر دوڑائی عالی شان وسیع و عریض دربار چھت پہ بنے نقش و نگار کھڑکیوں پہ گرے مخملی پردے ہر شے روب روپ کر دینے والی تھی مگر ایڈم نے دل چھوٹا نہ کیا آج عرصے بعد اسے صاف لباس دیا گیا تھا جس میں کلف بھی لگا تھا پاجامہ اور چھوٹا کرتا ہم رنگ جوتے وہ اعتماد سے قدم اٹھاتا تخت کے سامنے آیا اور سر جھکا کے سلام کیا شہزادی سر اٹھا کے تالیہ کے چہرے کو براہ راست دیکھا میں جانتا ہوں آپ شرمندہ ہیں مجھے اتنے دن جیل میں رکھنے اور تیسرے درجے کا کھانا دینے کے لیے مگر آپ بے فکر رہیں میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ آپ نے مجھے دنیا کی بہترین کتابوں سے بھی تو روشناس کروایا ہے بڑی سخاوت سے انگریزی میں بولا تالیہ نے ناک سکوڑی آئینہ پرے رکھا اور تندہی سے اسے گھورا گرفتاری کے وقت یہ تھیلا تمہارے پاس سے ملا تھا سرخ انگوٹھی والی انگلی سے شہزادی نے اشارہ کیا تو ایڈم نے دیکھا درباریوں کی خالی کرسیوں میں پہلی کرسی کے سامنے میز تھی جس پہ ایک تھیلا رکھا تھا سات موم بتی کاغذ قلم سیاہی وغیرہ ترتیب سے رکھے تھے ایڈم نے تھیلا اٹھا کے دیکھا جی یہ میرا ہی ہے اس نے اندر سے کاغذ نکال کے دیکھے پھر قدرے حیران ہوا ایک منٹ پہلے صفحے بنگا رایا ملاو اور نیچے مصنف کا نام بھی لکھا تھا ابو بکر سم تھنگ وہ صفحہ صفحہ کہاں گیا وہ میں نے پھاڑ کے اپنے پاس رکھ لیا ہے مگر وہ کیوں شہزادی نے ایک شان بے نیازی سے سنہری لت پیچھے کی اگر میں وہ رہنے دیتی تو قید خانے کا دروغہ جان لیتا کہ یہ دستہ تمہارا نہیں کسی ابو بکر کا ہے تم پہ چوری ثابت ہو جاتی اور مجبوراً قانون کے مطابق اسے تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑتا ایڈم نے بے یقینی سے اسے دیکھا نہیں خیر ہے اگر تمہیں اپنا ہاتھ پیارا نہیں تو کھل کے بتا دو میں بھی کٹوائے دیتی ہوں ارے واہ کیسے کٹوائے دیتی ہے وہ چمک کے بولا پہلے بتائیے مجھے چوری کرنا سکھائی کس نے تھی جس نے سکھائی تھی اس نے اپنے سکھانے کا ثبوت چھوڑا نہیں ہوگا ہے نا ہتیلی پہ تھوڑی جمائے پل کے جھپکا کے اسے دیکھا خیر فی الحال اس کتاب پہ کسی دوسرے کا نام نہیں لکھا یعنی یہ تھیلا میرا ہی ہے گھور کے اس نے تالیہ کو دیکھا وہ اونچے تخت پہ بیٹھی تھی اور ایڈم نیچے کھڑا تھا یہ ہوئی نا بات اب تم محفوظ ہو ویسے وہ کون تھا جس کی یہ کتاب تھی وہ مسکرا کے دوستانہ انداز میں پوچھنے لگی ہوں تھا کوئی کنگال رائٹر بلکہ رائٹرز تو پھر بہتر ہوتے ہیں وہ تو بیچارہ کوئی مورخ تھا ایڈم نے خوب ناک چڑا کے سر جھٹکا تالیہ نے مزید دلچسپی سے اسے دیکھا اور مورخین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے مورخین ہاں اس نے بدمزگی سے سر جھٹکا میرے نزدیک مورخین انتہائی دو نمبر لوگ ہوتے ہیں اچھا دو نمبر تالیہ نے دو بار پل کے جھپکائے اور نہیں تو کیا آپ کے خیال میں کیا یہ سچ لکھتے ہیں یہ بادشاہوں کی عظمت کے قصے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اس میں زیادہ تر مبالغہ آرائی ہوتی ہے جو مورخین اپنے آکاؤں کو خوش کرنے کے لیے لکھتے ہیں تقریباً سارے بادشاہ طاقت کی حوث میں مبتلا ظالم لوگ ہوتے تھے سوائے دو چار کے انسانی تاریخ کرپٹ حکمرانوں سے بھری پڑی ہے مگر تاریخ کی کتابیں پڑھو تو بادشاہ رحم دلی اور عظمت کا پیکر لگتے ہیں خوش آمدی درباری مورخین کے کارنامے ہم کتنے نیک خیال ہیں تمہارے اور بنگا رایا ملاو کے مورخ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا وہ مسکرا مسکرا کے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی بنگا رایا ملاو میں نے پڑھی تو نہیں ہے مگر اس کا رائٹر اس کا کنگال رائٹر دیکھا تھا اس دن میں نے سرائے میں پھر اس کی آنکھیں چمکی ابھی اس نے کتاب کا پہلا صفحہ بھی نہیں لکھا یعنی یہ کتاب ابھی اس نے لکھی ہے ہم یعنی اب وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی خوشامد کرے گا جواب میں آپ اس کو مالا مال کر دیں گی کیونکہ میں نے سنا ہے بنگا رایا ملاو میں شہزادی تاشا کی وہ وہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں جن کا آپ میں ہونا مشکوک ہے اور ایسا صرف ایک صورت ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک لالچی مفاد پرست اور جھوٹے آدمی کو شاہی مورخ کا عہدہ دینا ہے اپنی طرف سے مسکرا کے وہ تاک تاک کے نشانے لگا رہا تھا مگر تالیا دلچسپی سے سنے جا رہی تھی کتنا کوئی جھوٹا اور نیچ آدمی ہوگا ہمارا اگلا شاہی مورخ ہوں شہزادی کی خوش کے لیے ایمان بیچ دینے والا مورخ اور وہ کنگال رائٹر ابو بکر وہ ایک منٹ جو بنگارایا رایا ملایا ہمیں پڑھائی جاتی تھی اس کے مصنف کا نام ابو بکر نہیں تھا اس کا نام آدم بن محمد تھا مگر خیر وہ ہوگا وہ بھی کوئی جھوٹا اور ایڈم کو بولتے بولتے ایک دم چپ لگی جیسے کسی نے سر پہ کچھ دے مارا ہو ایک دم وہ آگے بڑھا اور جس میں اس اس کا تھیلا پڑا تھا وہاں رکھی تختی اپنی طرف موڑی تاکہ اس پہ کنندا نام سامنے آ سکے وہ کرسی شاہی مورخ کی تھی اور بھلا کون سا نام لکھا تھا اس پہ آدم بن محمد شاہی مورخ ایڈم کے بے یقینی سے کھل گئے سارے الفاظ ختم ہو گئے شہزادی اپنا گاؤن جھٹکتی اٹھی اور ایک شان سے چبوترے کے زینے اترنے لگی ایڈم سانس روکے اس تختی کو دیکھ رہا تھا وہ شاہی مورخ کی کرسی اور اس کا سامان تھا تالیہ اس کے قریب رکی اور ایک رول شدہ کاغذ اس کی طرف بڑھایا آدم بن محمد آج سے تم ملاقہ کے سلطان مرسل کے شاہی مورخ مقرر کیے جاتے ہو کاغذ جھٹکا تو وہ کھلتا چلا گیا وہ شاہی حکم نامہ تھا اور نیچے مرسل شاہ کی مہر نصب تھی تم بنگا رایا ملایو لکھو گے تاشا پسینہ کے دور کی کہانیاں جو صدیوں یاد رکھی جائیں گی تمہارے نام کے ساتھ تم ایڈم بن محمد ملاقہ سلطنت کے آدم بن محمد وہ بالکل ششدر کھڑا تھا کیا واقعی میں وہ عظیم کتاب لکھوں گا میں بالکل وہ مسکرائی اور تم اس داستان میں سب سچ لکھو گے تمہاری شہزادی کبھی تمہیں جھوٹ لکھنے کو نہیں کہے گی تم میری تاج اور تخت کی اس جنگ کو دیکھ کے جو محسوس کرنا وہی سچ سچ لکھ ڈالنا واقعی اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا میں سب سچ لکھ سکتا ہوں بالکل بھی نہیں دفر مسکراہٹ غائب کی اور ماتھے پہ بل ڈال کے اسے گھرکا اتنے اعلیٰ عہدے مفت میں نہیں ملا کرتے اس لیے میرا احسان مانو اور جو میں کہوں وہی لکھنا ہے تم نے تمہارے ایک ایک لفظ پہ میری نظر ہوگی اچھا زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کرنا ورنہ کنگال رائٹر کا تھیلا چوری کروانے کے جرم میں ہاتھ کٹ پا دوں گی تمہارا ہوں ایک ادا سے سر جھٹکا اور آگے چلتی اس کا ریشمی شاہی لباس اس کے پیچھے پیچھے فرش پہ جھاڑو دیتا جا رہا تھا ایڈم نے کینا توز نظروں سے اسے دور جاتے دیکھا اگر اس تاشا کو ساحرہ کی جگہ جادوگرنی بنا کے پیش نہ کیا تو میرا نام بھی آدم بن محمد نہیں ہاں چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دل ہی دل میں تہیا کیا میز پہ رکھے شاہی حکم نامے کی سیاہی سوکھ چکی تھی اور مومی مہر جم چکی تھی سات سجے قلم دوات اب اپنے لکھاری کے منتظر نظر آتے تھے آستین سے گیلا چہرہ رگڑتا وہ کچن کی طرف چل دیا زندگی عجیب مختلف سی ہو چکی تھی وہ صبح کی میلوں دور کی جاگنگ وہ شام کا جم وہ کیل کی عمارتوں کے کوریڈورز میں اپنے جیسے افراد کے ساتھ ساتھ تیز تیز چلتے ہوئے سیکریٹری کی بریفنگ سننا وہ میٹنگز اور کانفرنسز کی سربراہی کرنا وہ لوگوں سے بھرے ہال اور اسٹیج پہ کھڑا تقریر کرتا وان فاتح وہ کیمروں اور مائکس کے سامنے فلیش لائٹس کی چمک میں انٹرویو دیتا آدمی وہ سب کتنا پیچھے رہ گیا تھا بجلی اور برقی آلات سے غیر مانوس ایک قدیم شہر میں وہ پھنس گیا تھا جہاں وہ صرف ایک قیدی غلام تھا اور کچھ نہیں یہ سب کہاں جا کے ختم ہوگا وہ اس بارے میں کم سے کم سوچنے کی کوشش کرتا تھا خیالات کو ذہن سے جھٹکتا وہ باورچی خانے میں آیا تو سب مصروف نظر آتے تھے ایک طرف دیکچے میں غلاموں کے لیے پھیکا بدمزہ دلیا بن رہا تھا باقی تمام چولہوں پہ ابو الخیر اور اس کے اقارب کے لیے شہانہ ناشتے کا اہتمام کیا جا رہا تھا وہ خاموشی سے آگے آیا اور چاولوں کا تھال اٹھایا تو نگران باورچی نے روک دیا تم رہنے دو کڑاہی میں آٹے کے پیڑ سے تلتے ہوئے وہ عام سے انداز میں بولا تمہارے لیے نیا لباس رکھا ہے وہ تم پہن لو اور ابھی آرام کرو کوئی کام ہو تو بلوا لوں گا فاتح بس اسے دیکھ کے رہ گیا پھر بے دلی سے تھال پرے ڈالا اور اپنی کوٹھڑی میں آ گیا وہاں تازہ پوشاک رکھی تھی صاف ریشمی ٹوپی نئے جوتے عجیب وحشت ناک چیزیں تھیں وہ جیسے آئینی بیڑیاں اتار کے تلائی بیڑیاں پہنائی جا رہی ہوں کچھ دیر بعد وہ نیا لباس پہنے ماتھے پہ سبز پٹی باندھے سٹبل کے زینوں پہ بیکار سا بیٹھا تھا اس کی طرح کے دو اور غلام بھی آج نئے لباس میں آگے پیچھے ٹہلتے نظر آ رہے تھے ان کا بھی یہ آرام کا دن تھا کسی بڑی قربانی سے پہلے کا آرام سبل میں جگہ جگہ گھوڑے بندے تھے ہر گھوڑے کی اپنی کوٹھڑی تھی جس میں وہ آرام سے بیٹھا یا کچھ کھاتا پیتا نظر آ رہا تھا ایسے میں وہ البینو غلام ایک گھوڑے کو باہر نکال کے لایا اور اس کی گردن کے چمکدار بال کھینچنے لگا بال گھڑ سواری کے دوران مشکل پیدا کر سکتے ہیں اس لیے ان کو سوار کے کھینچ کے اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ سمٹے رہیں فاتح ایک دم آستینے چڑھاتا اٹھ کھڑا ہوا خبردار رکو لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اس کے قریب آیا اس کے بالوں کو مت چھو ابھی اس نے کچھ نہیں کھایا گھوڑے کے کھانے کے وقت سے پہلے اس کے بالوں کو نہیں چھوتے میں تم سے بات کر رہا ہوں البینو نے اکھڑا اکھڑا سا چہرہ موڑ کے اسے دیکھا ارد گرد کام کرتے غلام بھی رک کے ان دونوں کو دیکھنے لگے وہاں ابو الخیر کا کوئی سپاہی موجود نہ تھا سارے کام غلام ہی نپٹا اس گھوڑے کو واپس اندر لے جاؤ ویسے بھی یہ ٹھوس بھورے رنگ کا ہے ٹھوس رنگوں کے گھوڑوں کو سدھانا مشکل ہوتا ہے یہ کام تم سے نہیں ہوگا وہ سفید گھوڑا جس میں بھورے دھبے ہیں بازو لمبا کر کے تحکم سے ایک طرف اشارہ کیا اس کو لے کر آؤ اور اس کے بالوں سے شروع کرو دھبوں والا گھوڑا اتنا پتھرا نہیں ہوتا البینوں نے تلخی سے گھوڑے کی لگام پٹکی اور پورا اس کی طرف گھوما تو آنکھوں میں غصہ تھا تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو تاکہ یہ گھوڑا تمہیں دولتی مار کے ہلاک نہ کر دے خدا کی قسم اگر اس نے ایسا کیا تو ابو الخیر کو تم سے زیادہ گھوڑوں کے پیروں کی فکر ہوگی اور کیا تمہیں ہماری فکر ہے ہرگز نہیں تم تو اب جا رہے ہو اگلے ہفتے نیلامی ہے جس پہ تمہیں فروخت کر دیا جائے گا کسی رئیس یا سلطان کے محل میں تم ایش کرو گے فاتح قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا میرا نام فاتح بن رامزل ہے میں نے زندگی میں کبھی وعدے نہیں توڑے کبھی اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا غور سے سن لو میری بات کہہ کے وہ اپنے قدموں پہ آہستہ آہستہ گھوما ارد گرد کام روک کے کھڑے تمام غلام یک تک اسے دیکھ رہے تھے پچھلے ایک ماہ میں ہر روز جب میں تم سے ملتا ہوں تو ایک ہی بات کہتا ہوں اس کی آنکھیں غلام سے دوسرے تک کا سفر کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اپنے لیے لڑنا سیکھو کسی کو اجازت مت دو کہ وہ تمہیں جسمانی اذیت پہنچائے یا تمہیں اپنا غلام بنائے اللہ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے مگر کچھ انسان ہم سے یہ آزادی چھین لیتے ہیں آزادی واپس لینے کے لیے لڑنا پڑتی ہے جان مارنی پڑتی ہے اور اگر تم لوگ اس کی آواز دھیمی مگر صاف تھی سب دم سادے سن رہے تھے اگر تم لوگ اپنے لیے نہیں لڑ سکتے تو بھی میں تمہارے لیے لڑوں گا میں تمہارے لیے واپس آؤں گا میں تمہیں اس قید سے نکالوں گا میں اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں وہ واپس البینوں کی طرف گھوما البینوں کے کندھے ڈھیلے پڑ چکے تھے البتہ آنکھوں کا شاکی پن کم نہ ہوا تھا اس لیے جب فاتح بن رامزل تمہیں حکم دے کہ گھوڑوں کے شر سے خود کو بچاؤ تو اس کے حکم کی تعمیل کرنا سیکھو مجھے وہ لوگ نہیں پسند جو مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے پھر اس نے بھورے گھوڑے کی گردن تھپ تھپائی گھوڑے نے فوراً سر اس کی طرف جھکا دیا تم ادھر آؤ ایک دوسرے غلام کی طرف انگلی سے اشارہ کیا وہ سارے کام چھوڑ کے بھاگا چلایا اس کو کھانا کھلاؤ اور پھر استرا لے کے اس کے بال اعتراف سے کاٹ دو مگر تب جب وہ پرسکون ہو پھر اس کے بالوں کی مینڈیاں بناؤ تاکہ وہ اس کی گردن سے ایک طرف پڑی رہے ہر تیسرے دن تم اس کی مینڈیاں کھول کے کنگا کر کے دوبارہ ان کو گون دو تاکہ اس کا ایک بھی بال خراب نہ ہو غلام نے ادب سے سر کو خم دیا فاتح نے گھوڑی کی گردن سے ہاتھ ہٹایا اور ایک آخری نظر البینوں پہ ڈالی جو قدرے نرم قدرے خفا سا کھڑا تھا میں تمہارے لیے واپس آؤں گا لیکن صرف تب جب تم مجھ پہ بھروسہ کرو گے معجزے صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو معجزوں کے ہونے پہ یقین رکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھ گیا تمام غلام رستہ چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے وہ ان کے درمیان سے گزرتا چلا جا رہا وہ مڑ مڑ کے اسے دیکھتے تھے ان کے میلے گدلے مفلوکل حال چہروں پہ ڈھیروں امید تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی سلطنت محل کا دربار اس دوپہر ویران ویران سا لگتا تھا درباریوں کی کرسیاں خالی پڑی تھیں تخت پہ سلطان مرسل شاہ بیٹھا میز پہ رکھے کاغذ دیکھ رہا تھا ساتھ ہی نازک سی پیالی سے کہوے کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا اس کے کندھے کے قریب کھڑا راجہ مراد ایک کے بعد ایک کاغذ اس کے سامنے رکھتا اور اس کے متن سے آگاہ کرتا ہم آپ کے چچا سابق سلطان کے مقررہ کردہ تمام اعلیٰ عہدیداروں کو ان کی نشستوں سے معذول کر کے اپنے وفادار آدمی ان جگہوں پہ بٹھا رہے ہیں یہ کوتوال کی تعیناتی کا حکم نامہ ہے آقا آپ مہر لگا دیجیے کہتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے مرسل کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھ مفید بن غالب مرسل نے گھون بھرتے ہوئے نئے کوتوال یعنی پولیس چیف کا نام پڑھا کیا یہ آدمی سابق کوتوال سے زیادہ اچھا ہے سابق کوتوال اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کے باعث عوام میں بہت مقبول تھا مراد اسے جیسے اجنتا ہوا بالکل آقا وہ مقبول تھا مگر وہ آپ کے چچا زاد بھائیوں کا حامی ہے مراد جلدی سے بولا تیز چمکتی آنکھیں مرسل کے چہرے پہ جمی تھیں آپ کے چچا زاد بھائی سابق سلطان کے بیٹے سلطان بننا چاہتے تھے مگر میں نے ان کو آپس میں لڑوا کے محل سے نکالا تھا وہ مفرور ہیں مگر کبھی نہ کبھی واپس آنے کی کوشش ضرور کریں گے ایسے میں پولیس چیف ان کا حمایتی ہوا تو شہر کی پولیس ان کی مدد کرے گی ہمیں ہر اعلیٰ عہدے پہ اپنے وفادار لوگ چاہیے ہیں آقا ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر مرسل نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا یہ آدمی ایک تاجر ہے کیا یہ شہر کی پولیس سنبھال سکے گا آقا ملازم رکھنے کی سب سے بڑی شرط وفاداری ہوتی ہے وہ آقا کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا اس سے اوپر ہمیں کیا چاہیے ہاں یہ بھی ہے مرسل آگے جھکا اور مہر اٹھا کے کاغذ پہ سب کی راجہ مراد نے جلدی سے کاغذ کو رول کر کے سمیٹا اور پھر دوسرا کاغذ سامنے کیا میں شہر کا قاضی بھی بدل رہا ہوں عارف بن مہورا نیا قاضی ہوگا وہ پیشے کے لحاظ سے سوداگر ہے مگر قرآن و حدیث اور علوم سکہ میں اسے خاص مہارت حاصل ہے گزشتہ قاضی اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا مراد مرسل نے قدر الجھن سے پہلو بدلا اور یہ آدمی تو سوداگر ہے یہ عدالتیں کیسے چلائے گا آپ کا خدشہ درست ہے آقا مگر کیا چیز زیادہ بہتر ہے ایک مقبول قاضی جو کسی بھی وقت دشمن سے جا ملے اور آقا کو قید یا جلا وطن کروا دے یا ایک ایسا قاضی جو آقا کے ساتھ وفادار ہو مرسل نے جواب نہیں دیا بس بیزاری سے مہر اٹھا کے سب کی تو مراد نے گہری سانس خارج کی پھر اگلا کاغذ سامنے رکھا یہ نئے سفیروں کی فہرست ہے جن کو ہم دوسرے ممالک میں آقا کے ترجمانوں کی حیثیت سے بھیجیں گے یہ لوگ میرے وفادار اور پرانے جاننے والے ہیں یہ آقا کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی میں کرتا ہوں وہ اب نئے نئے صفات سامنے رکھ رہا تھا اور مرسل شاہ ان پہ مہرے سب کر رہا تھا درمیان میں جمائی روکنے کے لیے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور بولا بس یا اور یہ محکمہ اوقاف کے نئے سربراہ کا حکم نامہ ہے یہ شہر کا معروف تاجر ہے اور اس کا کاروبار تین براعظموں تک پھیلا ہے گزشتہ وزیر اوقاف بہت مقبول تھا کیونکہ وہ غریبوں تک زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے ایمانداری سے پہنچاتا تھا مگر یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے یہ ہمارا وفادار ہے مرسل شاہ نے بغیر مزاحمت کے کاغذ پہ مہر سب کی اور پیچھے کو ٹیک لگا لی مراد نے تمام کاغذات رول کر کے ایک ٹرے میں رکھے سلطنت کو چلانے کے لیے طاقتور لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ سب مل کے آقا کے تخت کی حفاظت کریں جب تک ہم اہم عہدوں پہ اپنے لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے ہم سلطنت ملاقہ کو اپنے طریقے سے نہیں چلا سکیں گے ہوں وہ بور سا ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا پھر یوں ہی سرسری سا بولا تمہاری بیٹی تاشا ہم نے ان کا ذکر پہلے نہیں سنا تشت میں کاغذوں کے رول سجاتے مراد کے ہاتھ تھمے پھر آہستہ سے آنکھوں کو گھما کے گہری نظر اس پہ ڈالی وہ اپنی جواہرات سے مزین انگوٹھیوں کو انگلیوں میں گھماتا سامنے دیکھ رہا تھا تاشا میری پہلی بیوی سے ہے مراد تول تول کے کہنے لگا ملک کے حالات اچھے نہ تھے اس لیے میں نے اس کو چین میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے بھیج دیا تھا مگر جب میرے ملک کی باغ دور ایک ایسے سلطان کے ہاتھ میں آ گئی مرسل کی طرف اشارہ کیا جو اپنی قوم کی حفاظت کرنا جانتا ہے تو میں نے اسے بلوا لیا مرسل شاہ نے مسکرا کے فخر سے گردن ذرا کرا لی اب ملاقہ میں رہنا اس کے لیے محفوظ تھا اور تالیہ کے کھونے کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تھا مجھے امید ہے وہ آقا کے دربار کے لیے نیک بخت ثابت ہو ہاں بالکل مرسل شاہ مسکرا کے کھڑا ہوا اور ہاتھ کمر پہ باندھے چبوترے کے زینے اترتا گیا وہ تازہ دم سا خوشگواریت میں گھرا نظر آتا تھا تشت میں باقی حکم نامے رکھتے مراد نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا اس کی آنکھوں میں گہری سوچ بنا تھی بندہ ہارا کے محل کے پائیں باغ کا آسمان سرمائی بادلوں سے ڈھکا نظر آ رہا تھا دوپہر کے باوجود باغ میں ٹھنڈی چھایا سی پھیلی تھی شہزادی تاشا کنیزوں اور غلاموں کی میت میں روش پہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی پیروں تکاتا زردار جامنی گاؤن پہنے سر پہ تاج سجائے و معمول کے مطابق سولہ سنگھار سے آراستہ تھی باغ کے وسط میں ایڈم کھڑا تھا پاجامے پہ اوور کوٹ نما گاؤن پہنے سر پہ ٹوپی اوڑھے وہ سنجیدہ نظر آتا تھا جب تالیا اس کے قریب پہنچی تو اس نے بھی سر جھکا کے اٹھایا شہزادی شاہی مورخ میرے ساتھ آئیے دو انگلیوں سے اشارہ کیا اور روش پہ آگے بڑھ گئی کنیزیں اور خادم پیچھے رہ گئے اور مورخ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا کنیزیں کافی فاصلہ رکھ کے پیچھے چلنے لگی تم نے اپنی کتاب لکھنا شروع کر دی ایڈم سینے پہ بازو لپیٹے وہ چلتے چلتے پوچھنے لگی ایڈم نے ایک جلی بھینی نظر اس پہ ڈالی جی میں نے سارا قصہ لکھ لیا ہے کہ کس طرح مرسل شاہ اور پرانے بندہارا نے مرسل کے چچا کا تخت الٹا اس کو مارا اس کے بیٹے کو محل بدل کیا اور خود تخت پہ قبضہ جما لیا اس سارے کام میں سابق بندہارا کی مدد کرنے والا مرسل کا پپی داد بھائی راجا مراد تھا تخت پہ قبضے کے بعد جب مرسل اپنے کزن کو محل میں لے آیا تو مراد نے سب سے پہلے سابق بندہارا کا پتہ صاف کیا اور اس کو مروا دیا پھر خود بندہ ہارا بن بیٹھا اب میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں جہاں مجھے کھنکار کے بولا مراد راجہ کی بیٹی کا تعارف لکھنا ہے بہت خوب تالیہ نے محدود انداز میں ارد گرد لہلہاتے درختوں پہ نظر دوڑائی تو پھر لکھنا شروع کرو جی جی میں تو آپ کی ہدایات کا انتظار کر رہا تھا تو پھر لکھو کہ شہزادی تاشا بنتے مراد ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی تھی سنہری بالوں کو جھٹکا اتنی حسین کے لوگ دیکھتے رہ جاتے آنکھیں خیرہ ہو جاتی شہر کے سارے رئیس اس پہ جان دیتے اور اللہ کو جان دینی ہے میں نے چتا لیا اس نے دونوں ہاتھ کان کو چھوئے اتنا جھوٹ یا اللہ ایسی بھی کوئی حسین نہیں ہے آپ اتنا زیور اور کام دار کپڑے کسی کو بھی پہنا دیں تو وہ خوبصورت لگے گا اچھا تو تم بھی پہن لو خوبصورت لگو گی کیا تم میں خواتین کی بات کر رہا تھا اور یہ جن بالوں پہ آپ بہت فخر کرتی ہیں نا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ڈائی شدہ ہے تالیہ نے کہہ کے جھٹکا اور آگے چل دی گردن اٹھا کے مسکرا کے درختوں کو دیکھتی ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئی لکھو کہ اس نے چین میں اعلیٰ پائے کے اساتذہ کے ہاں تربیت حاصل کی تھی وہ ہر طرح کے علوم و فنون سے واقف تھی کون سے اساتذہ کون سے علوم و فنون یہ ایک مہینہ ملاقہ میں رہ کے چند باتیں کیا سیکھ لی آپ نے آپ تو بھول ہی گئے کہ ساری عمر آپ ملیشیا کی گلیوں میں بٹوے چراتی اور کاٹتی رہی ہیں مگر وہ اثر لیے بغیر بولتی جا رہی تھی لکھو کہ وہ بارہ زبانیں جانتی تھی پھر لبوں پہ انگلی رکھ کے سوچا ہوں ہوں بارہ زیادہ ہو جائیں گی آٹھ کر دو آٹھ آٹھ زبانیں وہ جل بھن کے سیاہ ہوتا گھوم کے اس کے سامنے آیا آپ مجھے ان آٹھ زبانوں کے نام بتا دیں جو شہزادی تاشا کو آتی ہیں تو قسم خدا کی میں آپ کو مان جاؤں گا تو سنو انگلیوں پہ وہ گنوانے لگی ملے اردو چینی انگریزی چار پہ گنتی ختم ہو گئی تو رکی ایڈم نے اپنے پوروں پہ گنتے ہوئے فاتحانہ ابرو اٹھایا چار زبانیں رہتی ہیں ابھی مگر شہزادی کی اٹھی گردن میں ذرا بھی جھکاؤ نہ آیا مسکرا کے بولی ٹیکسٹ میسیجز والی رومن ملے ٹیکسٹ میسیجز والی رومن اردو رومن چینی اور رومن انگریزی جو ملے حروف تہجی میں لکھی جاتی ہے لو آٹھ زبانیں پوری ہو گئی اب آگے لکھو مسکرا کے آگے بڑھ گئی اور وہ دان کچ کچاتا پیچھے لپکا لکھو کہ اس کی رحم دلی کے کسے سارے ملاقہ میں مشہور تھے وہ اتنی رحم دل تھی کہ اونچے گملوں میں رکھے پھولوں کے اوپر سے ہاتھ گزارتی وہ خوشگوار موڈ میں بول رہی کہ نیک معصوم لوگوں کو گرفتار کروا دیتی تھی کال کوٹھڑیوں میں بند رکھتی تھی اور اور وہ جلا بنا سا کہہ رہا تھا مگر وہ رکی اور اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ برہمی تھی ابھی بلوا لیا نا میں نے اس کنگال رائٹر ابو بکر کو اور اس نے اپنا تھیلا پہچان لیا تو دایاں ہاتھ کٹے گا تمہارا دایاں یعنی آپ ظلم و جبر سے مجھ سے جھوٹ لکھوانا چاہتی ہیں مطلب کہ وہ ساری تعریفیں جو بنگرایا ملائیوں میں آپ کی لکھی گئی تھی وہ آپ نے مورخ کو ڈرا دھمکا کے لکھوائی تھی اور نہیں تو کیا ویسے بھی مورخ بڑے دو نمبر لوگ ہوتے ہیں یہ بادشاہوں کی عظمت کے قصے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں وہ کوئی سچ تھوڑے ہی ہوتے ہیں خوش آمدی درباری ٹپکل لالچی مفاد پرست مورخ وہ اس کے الفاظ معصومیت سے لوٹا رہی تھی میں نہیں بنوں گا ایسا مورخ اچھا اس کی رنگت گلابی پڑ گئی تھی اور اگر آپ ظلم و جبر سے مجھ سے اپنی جھوٹی تعریفیں لکھوا بھی لیں تو اس میں برکت نہیں ہوگی جھوٹ جس چیز میں شامل ہو جائے اس کی برکت لے جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شریفہ کنیز بھاگتی ہوئی آتی دکھائی دی تالیا رکی اور دھوپ کے باعث ماتھے پہ ہاتھوں کا چھجا بنا کے دیکھنے لگی شہزادی اس نے جھک کے تعظیم پیش کیا اور ایک رول ہوا کاغذ اس کے سامنے کیا تالیا نے کاغذ کھولا اور پڑھا ہر لفظ کے ساتھ پیشانی پہ بل پڑتے گئے شریفا کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا تو وہ فوراً ہٹ گئی یہ کیا ہے چیتالیہ اس کے چہرے کی سنگینی دیکھ کے سنجیدہ ہوا آج کے جاری ہونے والے حکم ناموں کی ایک نقل وہ فکر مند نظر آ رہی تھی راجہ مراد نے شہر کا کوتوال قاضی وزیر اوقاف اور سفیروں کو بدل دیا ہے اس نے پرانے عہدے داروں کی جگہ اپنے دوست لگا دیے ہیں تو آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں نئی حکومت آتی ہے تو چہرے تو بدل ہی جاتے ہیں وہ چند لمحے ایڈم کو دیکھتی رہی حکومت کیا ہوتی ہے ایڈم حکومت مطلب بادشاہ وزیر یا ہمارے دور میں وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے ممبرس وغیرہ تمہارے خیال میں یہ لوگ کوئی ملک چلاتے ہیں ہاں کیونکہ یہ حکمران ہوتے ہیں غلط کوئی بھی ملک صرف اس کا وزیر اعظم بادشاہ یا ممبرس پارلیمنٹ نہیں چلاتے ملک کو اس کے ادارے چلاتے ہیں ادارے ایڈم نے سوالیہ ابرو اٹھائے ہاں جیسے عدلیہ کا ادارہ پولیس کا ادارہ فوج کا ادارہ زکوٰۃ تقسیم کرنے والا ادارہ خزانے کا ادارہ سفارتکاری کا ادارہ ملک اداروں سے بنتا ہے اور ملک تب مضبوط ہوتا ہے جب اس کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں ادارے مضبوط مطلب وہ دونوں پھر سے روش پہ چلنے لگے تھے مگر ان کی گفتگو کی نوعیت بدل چکی تھی یعنی جب ان اداروں کے سربراہ قابل اور ایماندار لوگ ہوں گے تو ہی ادارہ مضبوط شہر کا قاضی ایماندار ہوگا تو بادشاہ کو بھی کٹہرے میں لے آئے گا کوتوال ایماندار ہوگا تو شہزادے کو بھی گرفتار کر لے گا لیکن جو بادشاہ اور بندہ ہارا صرف اپنی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ مضبوط ادارے برداشت نہیں کر سکتے یعنی وہ اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ادارے ان کے جرائم کو پکڑ نہ سکیں بالکل اور اداروں کو کمزور کیسے کیا جاتا ہے بھلا آپ بتائیے کیسے وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا میرٹ ختم کر کے اب بتاؤ مجھے میرٹ کیا ہوتا ہے میرٹ یعنی مجھے معلوم ہے میرٹ کیا ہوتا ہے مگر میرٹ کا مطلب ہوتا ہے نوکری اس کو دی جائے جس میں دو باتیں ہوں وہ اس کام کا اہل ہو اور ایماندار ہو یہ وان فاتح سے سنا تھا میں نے مگر مراد راجہ جیسے سیاستدان اداروں کے سربراہ ایسے لوگوں کو بنا دیتے ہیں جو نہ ایماندار ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کام کے اہل یہ لوگ اس نے کاغذ لہرایا یہ تاجر اور سوداگر ہیں ان کو عدلیہ یا پولیس کی الف بے بھی نہیں آتی مگر ان کو صرف راجہ کی دوستی کے باعث عہدہ ملا ہے مگر چیتالیہ حکمرانوں کو یہ عہدے اپنی وفادار لوگوں کو دینے پڑتے ہیں تاکہ ان کا تخت محسوس رہے اب اگر راجہ نے میرٹ کو پس پش ڈال کے خود سے مخلص لوگوں کو یہ عہدے دے دیے تو اس میں اتنا غلط کیا ہے جواب میں تالیہ نے گہری سانس لی اور ہاتھ باندھے کھڑے خادموں اور کنیزوں کی طرف اشارہ کیا یہ راجہ کے ذاتی ملازم ہیں ان کو ملازمت پہ رکھتے وقت کیا راجہ نے صرف وفاداری دیکھی ہوگی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کو کام کرنا بھی آتا ہے یا نہیں باورچی خانے میں کیا راجہ کسی ایسے غلام کو جگہ دیں گے جس کو چائے تک نہ بنانی آتی ہو نہیں تو کیا راجہ جیسے سیاستدان اپنے گھروں اور دفتروں میں اہلیت اور ایمانداری دیکھے بغیر کسی کو نوکری دیتے ہیں کیا وہ اپنے ذاتی کاروبار کا اکاؤنٹنٹ کسی بے ایمان آدمی کو بنا دیتے ہیں ہرگز نہیں وہ تو ملک کے اداروں کی باغ دوڑ بغیر میرٹ کے کیوں کسی کے حوالے کر دیتے ہیں کیونکہ ایڈم نے گہری سانس لی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے اور یہ لوگ جو راجا نے تعینات کیے ہیں اس نے کاغذ پھر سے لہرایا یہ نہ صرف نااہل ہیں بلکہ یہ تو بزنس مین ہیں اس کا مطلب یہ ہے ایڈم بن محمد وہ ایک قدم آگے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا مجھے آٹھ زبانیں نہیں آتی نہ ہی میں نے چین کے استادوں سے تربیت حاصل کی ہے نہ میں نے کتب خانے کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں مگر مجھے ایک بات اس محل نے سکھا دی ہے کہ اپنے ملک کی باغ دوڑ ایک تاجر کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیتے کیونکہ اسے صرف ایک کام کرنا آتا ہے فروخت کر دینا ایڈم بالکل دھک سے رہ گیا وہ اب سر جھکائے کاغذ کو پھر سے پڑھ رہی تھی اس کی سبھی پیشانی سلوٹ زدہ تھی وہ فکر مند تھی وہ ملاقہ کے لوگوں کے لیے فکر مند تھی راجہ آتے ساتھ ہی ہر ادارے کو کنٹرول کر رہا ہے یقیناً کچھ ایسا ہے جو وہ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ادارے اس کے خلاف نہ کھڑے ہوں ایسا کیا ہے جو راجہ چھپا کے کر رہا ہے وہ بڑبڑا رہی تھی ایڈم بس چپ چاپ اسے دیکھی گیا تمہیں میں نے اپنے ساتھ اس لیے رکھا ہے ایڈم کیونکہ ہمیں مل کے چابی ڈھونڈنی ہے تو اپنی اپنی کتابیں میری خوش آمدیں لکھنی پڑیں گی تاکہ راجا کو یہ لگے کہ میں خوش آمد سے خوش ہوتی ہوں اس لیے خوش آمدی کو ہر جگہ ساتھ لیے پھرتی ہوں اس طرح کسی کو میرے اور تمہارے تعلق پہ شک نہیں ہوگا اور ہم ساتھ کام کر سکیں گے ہمیں راجا مراد کا راز بھی کھوجنا ہے اور وہ چابی بھی میں ابھی تک راجا کے کمرے میں نہیں جا سکتی کسی دن ہمیں اس کمرے کی تلاشی بھی لینی ہوگی اور وہ ٹھہری اور آواز تھینی کی مجھے لگتا ہے خزانہ واقعی ہے کوئی خزانہ جو ہمارا منتظر ہے اور اسے صرف میں اور تم نکالیں گے اس لیے تم تم لکھو یہ سارے جھوٹ میرے بارے میں میں جانتی ہوں میں اتنی اچھی نہیں ہوں مگر ہمیں اپنی جانیں بچانے کے لیے کرنا ہوگا اور جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا رہے گا ایڈم نے سمجھ کے ایسا بات میں سر ہلایا اس کی نظریں تالیہ کے چہرے پہ جمی تھیں وہ اب دور کھڑی کنیز کی طرف گھوم چکی شریفہ ایک آواز پہ کنیز دوڑی چلی آئی ابو الخیر کو پیغام بھیجو کہ اس کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے مگر شہزادی اس کو تو یہ خبر کب کی مل چکی ہوگی وہ بھی آگے سے یہی کہے گا پھر جواب میں کہنا کہ اگر خبر مل گئی تھی تو شہزادی کے شکریہ کے لیے وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں بگڑے ہوئے موڈ میں بولی اور دونوں ہاتھ باہم پھنسائے آگے بڑھ گئی ایڈم اسے جاتے دیکھتا رہا پھر وہیں گھاس پہ بیٹھا اور اپنا دستہ کھول لیا قلم کی نوک سیاہی میں ڈبو کے کاغذ پہ جمائی اور پھر دوبارہ سے تالیا کو دیکھا جو اب برآمدے کے زینے چڑھ رہی تھی بال کندھوں پہ جھول رہے تھے اور رنگت دھوپ میں سنہری لگ رہی تھی آنکھوں میں سوچ تھی گہری سوچ اس کے سراپے کو نظروں میں رکھے ایڈم کاغذ پہ الفاظ اتارنے لگا نام تھا جس کا تاشا بنتے مراد تھی وہ ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی نہ تھا اس کا حسن صرف ظاہری بلکہ روشن تھا اس کا باطن بھی نیت تھی اپنے ملک کے لیے نیک اور دل تھا غریب پرور سمجھتی تھی وہ سیاست کی دانائی کو خوب خوب بلکہ اگر تم پوچھو مورخ سے تو شاید وہ کہے کہ ملاقہ کے سارے جزیروں میں سب سے زیادہ بس وہی ہر بات کو سمجھتی تھی وہ دل سے لکھ رہا تھا اپنے اندر کے لکھاری کو دریافت کر رہا تھا اور تالیہ کے اندر کی شہزادی کو صدیوں کے لیے ملایا کے پھول کے صفات میں قید کر رہا تھا اس شام اثر کے بعد سے ہی آسمان سیاہ بادلوں کی آماز کا بن گیا تھا قدیم علاقہ پہ سایہ سا ہو گیا اور پھر موٹی موٹی بوندے برسنے لگی کلیاں اور چوبارے لمحوں میں جل تھل ہو گئے لوگ گھوڑے اور جانور جلدی جلدی اندر باندھنے لگے سڑکوں سے خوانچہ فروش اپنا سامان اور ڈھام کے گھروں میں گھس گئے بارش نے سارا شہر سنسان کر دیا اپنی کوٹڑی میں نیچے بیٹھا فاتح کپڑے طے کر رہا تھا ایک چمڑے کا سفری تھیلا اسے مہیا کیا گیا تھا جس میں اس نے اپنے استعمال کی چیزیں بھرنی تھیں کل نیلامی کے بعد اسے اس تھیلے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جانا تھا ابو الخیر کے تربیت یافتہ غلام اعلیٰ اداب و اخلاق سے آراستہ ہوتے تھے ان کا سامان ان کا لباس ہر شے ان کے اعلیٰ ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہوتی تھی اس لیے وہ مہنگے داموں فروخت کیے جاتے تھے مگر صرف عمرہ اور سلاطین کو کیا تم واقعی ہمیں یاد رکھو گے آواز پہ وہ چونکا کپڑے کی تہ لگاتے ہاتھ ہمیں چوکھٹ پہ کم سن غلام لڑکا کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں تھے فاتح نے گہری سانس لے کر کپڑا پرے رکھا اور انگلی سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا وہ سر جھکائے آگے آیا اور اس کے بستر کے کنارے بیٹھا بستر فرشی تھا گویا وہ دونوں زمین پہ ہی آمنے سامنے بیٹھے تھے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا لڑکے نے اداس آنکھیں اٹھائیں کیونکہ ہم جیسوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا مفید اس نے نرمی سے لڑکے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے نہ محبت میں نہ مجبوری میں تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا اور جب تم جیسے لوگ اپنے لیے لڑو گے تو دیکھنا کئی صدیوں بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسانوں کو غلام بنانے کا یہ رواج ختم ہو جائے گا لڑکوں کی آنکھوں میں بے یقینی بھر آئی واقعی یہ صدیوں پرانا رواج ختم بھی ہو جائے گا ہاں مفید بن مہورہ ایک زمانہ آئے گا جب یہ ظلم کا رواج ختم ہو جائے گا تب لوگ صرف چند گھنٹے دوسروں کے ہاں ملازمت کریں گے مگر ان کو بھاری تنخواہ ملے گی مراد گھر کھانا ملے گا ان کے حقوق ہوں گے وہ جب چاہے نوکری چھوڑ کے جا سکیں گے وہ آزاد ہوں گے مفید جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی یہ زمانہ کب آئے گا فاتح چند لمحے خاموش رہا باقی دنیا کے لیے یہ کئی سو سال بعد آئے شاید مگر ملاقہ کے لوگوں کے لیے مرسل شاہ کے ہی عہد میں ایک وقت آئے گا جب کوئی تم سب غلاموں کو ان ظالم لوگوں سے نجات دلائے گا تم مستقبل کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہو اس سوال پہ وہ زخمی سا مسکرایا یوں سمجھو میں نے ایک خواب دیکھا تھا ایک ایسے زمانے کا جب انسان آزاد ہوگا میں تمہارے لیے وہ زمانہ تو نہیں لا سکتا لیکن تم سب کو ایک ایسے انسان سے ملوانے کا ذریعہ ضرور بننا چاہوں گا جو ملاقہ کی تاریخ بدلے گا اس کے بعد اس ملک میں کم از کم چند سالوں تک کوئی کسی کو جبر سے اپنا غلام نہیں بنا سکے گا بس تم تم بھروسہ کرو تم پہ نہیں اپنے آپ پہ اس کے کندھے کو نرمی سے تھپکا اور واپس کپڑے طے کرنے لگا لڑکا نہ سمجھی اور اداسی سے اسے دیکھے گیا آزادی کا خواب بہت عجیب مگر بہت خوشگوار باہر برستی بارش کی طرح جس میں اگر مٹی کی سوندھی مہک تھی تو خوفناک آوازوں کا ڈراوا بھی شامل تھا بارش شنوز موسلا دار برس رہی تھی راجا مراد کا محل اندھیرے میں کھڑا بھیگ رہا تھا تیز ہوا درزوں سے اندر داخل ہوتی اور راہداریوں میں روشن مشلوں کے شولے پھڑپڑانے لگتے ایک راہداری سے تالیہ تیز قدم اٹھاتی گزر رہی تاج سر پہ تھا اور گردن بے نیازی سے اکڑی تھی کنیزیں دائیں بائیں دو قدم پیچھے تھی دفتن وہ رکی کنیزیں بھی فوراً رک گئیں ایک طرف تنگ سے زینے نیچے کو جا رہے تھے وہاں پہرے دار کھڑے تھے تالیہ نے ابرو اکٹھے کیے نیچے کیا ہے یہ راجہ مراد کا خزانے کا کمرہ ہے محل چلانے اور دیگر اخراجات کے لیے تمام مال یہیں رکھا جاتا ہے اور قیمتی زیورات وغیرہ بھی اس جگہ بھاری نفری تعینات رہتی ہے کیا میں اندر جا سکتی ہوں کے علاوہ کوئی اندر نہیں جا سکتا وہ ہر روز اس جگہ کا معائنہ کرتے ہیں حیرت ہے میں نے یہ پہلے نہیں دیکھا اس نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی کنیز شریفہ نے قدرے اچنپے سے قدم اس کے پیچھے بڑھائے ہر روز تو شہزادی یہاں سے گزرتی ہیں بلکہ اپنی آمد کے دوسرے روز تو اس جگہ کا پوچھا بھی تھا تو اب خیر اس نے بھی سر جھٹک دیا شہزادی کی ادائیں اپنے کمرے میں آ کے اس نے شریفہ کو حکم دیا مورخ کو بلا بھیجو وہ جیسے بیزار اور تھکی تھکی ہو مورخ کو اس کے کمرے میں بھیج کے شریفہ اور دوستی کنیزیں چلی گئیں اب باہر صرف دربان کھڑے تھے ایڈم اندر آیا تو اس شاہی پرتائش کمرے کو دیکھ کے حیران رہ گیا منہ کھل گیا اور گردن چاروں طرف گھوم گھوم گئی اونچی چھت ریشمی لحاف سے مزین بستر نرم قالین کرسٹل اور چینی کے بنے آرائشی برتن لٹکتے ہوئے جھلملاتے فانوس جن پہ دیے سجے تھے تالیہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا پھر ٹھٹک گیا وہ کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی شہزادی سے مختلف سیاہ پاجامے اور کرتے میں ملبوس بال سیاہ ٹوپی میں ڈھک رکھے تھے ایڈم نے منہ بنایا اتنے عیش سے رہنے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا کوئی بات نہیں ایڈم فوج کی نوکری سے نکال دیے جانے والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ حسد کریں ایڈم کو اتنے ترش جواب کی امید نہیں تھی اس کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی اصلی فوجی ہونا نقلی شہزادی ہونے سے بہتر ہوتا ہے چیتالیہ تم بھول رہے ہو کہ مراد راجہ شاہی خاندان سے ہیں اور میں بائی بلڈ شہزادی ہوں گردن فخر اور استحزا سے کڑائی جی نہیں آپ بھول رہی ہیں کہ آپ ایک زمانے میں کیل کی گلیوں میں لوگوں کی جیبیں کاٹتی پھرتی تھی اور تم بھول رہے ہو کہ ابھی بلوا لیا نا میں نے اس کنگال رائٹر کو تو تمہارا دایاں ہاتھ کٹے گا اس پہ ایڈم نے زور سے ہوں کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہیے کیوں بلوایا ہے اپنی مزید جھوٹی تعریفیں لکھوانے کے لیے یاد رکھیے گا اللہ کو جان دینی ہے میں نے اس لیے آج بارش ہے اور محل کے باہر تعینات پہرے دار پناہ کے لیے اندر گھس گئے ہیں وہ سنجیدگی سے بولی تو ایڈم رک کے سننے لگا نیچے کمرہ ہے جہاں راجا اپنا خزانہ رکھتا ہے اس کمرے کی تلاشی کا آج سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا میں کافی دنوں سے اس کی طاق میں تھی اوہ تو میں کیا کر سکتا ہوں وہ بھی سنجیدہ ہوا تم اس رسی کو پکڑو گے میں کھڑکی سے نیچے جاؤں گی اور اس کمرے کے روشن دان سے اندر اتر جاؤں گی کمرہ خالی ہوتا ہے اور محل کے سبزہ زار پہ اس وقت پہرے دار بھی نہیں ہے اس لیے کوئی مجھے نہیں دیکھے گا کیا راجہ نے وہ چابی یا ایسی کوئی چابی وہاں چھپائی ہوگی اس کے اندر امید جاگی بالکل یہ ہو سکتا ہے اور وہ رکی تذبذب سے ایڈم کے تاثرات دیکھیں اور کیا معلوم اس کمرے میں راجہ کے خزانے پہ ہمارا نصیب لکھا ہو ایڈم کی آنکھیں اچنبے سے پھیلیں کیا مطلب ایڈم وہ دبے دبے جوش سے کہتی قریب آئی وہ خزانہ جس کی مجھے تلاش تھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور تم اس کو تلاش کرنے جا رہے ہیں یہ خواب آنے والے وقت کا ہے یہ واقعہ بھی ہونا ہے اس چیتالیہ اللہ کی پناہ آپ اس خزانے کا خیال دل سے نکال کیوں نہیں دیتی ایڈم نے بے اختیار سر پہ ہاتھ رکھا اس خزانے کے لالچ نے ہمیں وقت کا قیدی بنا ڈالا ہے اس لیے اس کو بھول جا صرف چابی تلاش کر اگر ایسا خزانہ ہوا تو کیا تم بھول جائیں اس خزانے کو رسی لٹکائیں اور نیچے ہوتے وہ جھنجھلا کے بولا تو وہ چپ ہو گئی اور زبردستی مسکرائی شیور میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی اور کھڑکی کی طرف بڑھ گئی چند منٹ بعد وہ اس کمرے کی روشن دان سے اتر رہی تھی بلی کی طرح دیوار پہ سیدھی اترتی اس نے فرش پہ بنا آواز کے جست لگائے پھر سانس روک کے ادھر ادھر دیکھا وہ چھوٹا سا کمرہ تھا ایک مشل روشن تھی کتار میں چند صندوق رکھے تھے اور ان کے اوپر چند رجسٹر شیلف میں پڑے تھے ہر صندوق کے اوپر حساب کتاب کی تختی لکھی تھی وہ تیزی سے ان تک آئی ان کو تالے لگے تھے تالیہ نے ایک نمی سلاخ جیب سے نکالی اور باری باری ان کے تالے کھولنے لگے کل چھ صندوق تھے کسی میں چاندی کے سکے تھے کوئی تلائی سکوں سے آدھا بھرا تھا کسی میں چند زیور تھے ہر صندوق کے اندر بھی حساب کتاب کے پرچے پڑے تھے راجا ایک ایک پائی کا حساب رکھتا تھا یعنی وہ ایک شے بھی نہیں چرا سکتی تھی ویسے بھی ان صندوقوں نے اسے مایوس کیا تھا وہ محل کے اخراجات کے لیے تھے اور ان میں مال کچھ اتنا زیادہ نہ تھا کہ نگاہیں خیرہ ہو جائیں آخری صندوق تو ویسے بھی خالی تھا وہ واپس رسی کی طرف آئی پھر رکی آخری صندوق خالی تھا وہ الٹے قدموں واپس آئی اور اس صندوق کو دوبارہ دیکھا وہ باقی سب سے چھوٹا تھا لکڑی کا صندوق جس کے اوپر نشان تھے جیسے ضربے لگے ہوں تالیا نے اس پہ ہاتھ پھیرا لکڑی نم تھی اس نے جھک کے دیا سلائی جلائی اور صندوق کے کونوں کو دیکھا پھر ناخن سے کھرچا اندر ریت پھنسی تھی اس نے ڈھکن کھولا وہ خالی تھا البتہ اس کے کونے میں ایک جگہ سکہ پھنسا تھا سونے کا سکہ جو پھنس جانے کے باعث نظر نہیں آیا تھا تالیہ نے اسے زور سے کھینچا تو وہ نکل آیا صندوق کے اندر بھی جگہ جگہ ریت کے ذرے پڑے تھے وہ واپس اوپر آئی تو سانس چڑھا ہوا تھا ایڈم تب تک گھوم پھر کے اس کمرے کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ شیلف پہ رکھی کتابوں کا معائنہ کر رہا تھا میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آپ نے ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ایڈم وہ پھولے سانس کے ساتھ قریب آئی اور ٹوپی کھینچ اتاری سنہرے بال کندھوں پہ گر گئے اندر کچھ خاص نہیں ہے سوائے خالی صندوق کے خالی صندوق اس میں ایک سکہ پھنسا ہوا تھا اس نے مٹھی کھول کے دکھایا سونے کا چھوٹا مگر موٹا سا سکہ ایڈم نے اچنپے سے اسے دیکھا پھر باقی سارے صندوق بھاری تھے سوکھے تھے ان میں حساب کتاب کے کاغذ تھے وہ وہیں پڑے تھے ان کو کوئی وہاں سے ہلاتا نہیں ہے مگر یہ چھوٹا صندوق ہلکا تھا یہ بار بار اٹھایا اور واپس لے جایا جاتا ہے وہ جوش سے بتا رہی تھی یہ ابھی نم تھا یعنی شام کو ہی کوئی بارش میں واپس لایا ہے مگر اتنے خفیہ طریقے سے کہ معلوم ہی نہیں ہوا مجھے شام کو بارش کے دوران تو چاول اور دوسرا غلہ محل میں آیا ہے صرف میں باہر ہی بیٹھا تھا اس صندوق کو اس سامان میں چھپا کے لایا گیا ہے مگر وہ خالی کیوں ہے اس پہ رسیاں باندھنے کے نشان تھے اور اس میں ریت پھنسی تھی جیسے اس کو ساحل کی ریت پہ گھسیٹ کے کہیں لے جایا گیا ہو وہ بار بار سفر کرتا ہے اور یہاں خالی واپس آتا ہے مگر خالی کیوں تالیہ چپ ہو گئی پھر سکے کو دیکھا شاید جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو خالی نہیں ہوتا اس میں سکے بھرے ہوتے ہیں اور کسی رتیلی جگہ پہ لے جا کر خالی کیا جاتا ہے اور پھر واپس لایا جاتا ہے یہ کام جلدی جلدی کیا جاتا ہے تبھی ایک پھنسا ہوا سکہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا چند لمحے لگے ایڈم کو ساری کتھا سمجھنے میں یعنی راجہ صندوق کے ذریعے سونے کے سکے کہیں اور منتقل کر رہا ہے تالیہ کی آنکھیں چمکی ہاں راجہ مراد کا اصل خزانہ کہیں اور ہے یہ کمرہ تو محض گھر کے اخراجات چلانے کے لیے ہے راجہ اپنی دولت کو کہیں اور جمع کرتا جا رہا ہے مگر وہ چابی ہمیں تو اس سے مطلب ہے نا راجہ کی محفوظ جگہ اگر کہیں اور ہے تو وہ چابی بھی کہیں اور ہوگی اگر ہمیں صندوق کی جگہ کا پتہ لگا لیں تو چابی بھی مل جائے گی مگر کیسے میں کچھ سوچتی ہوں وہ اب کھڑکی کے ساتھ گری رسی لپیٹنے لگی دماغ الجھ سا گیا تھا مورخ نے ایک تنقیدی نظر اس کمرے پہ ڈالی اور منہ میں بڑ بڑایا الگ سے حساب ہوگا یاد رکھیے گا جلے دل سے بولا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا وہ جواباً منہ میں بڑ بڑائی بھگوڑا فوجی ہوں نقلی شہزادی اس نے سن لیا تھا اس لیے کہے بغیر باہر نہیں نکلا ملاکا سلطنت محل کے دربار کی کھڑکیوں سے اس صبح روشنی چھن چھن کے اندر داخل ہو رہی تھی تخت بچھا تھا اور دربان مستعد کھڑے تھے درباری وزرا اور عمرہ قطار میں لگی کرسیوں پہ بیٹھے تھے سب کی نگاہیں خالی تخت سے دربار کے دروازے پہ بار بار اٹھتی تھیں دربار سے چند کو دور محل کے دوسرے حصے میں آؤ تو اپنی خوابگاہ میں مرسل شاہ بستر پہ نیند دراز آنکھیں مونڈے وہ اونگتا ہوا دکھائی دیتا تھا جب دربان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی وہ ملکہ کی آمد کا اعلان کر رہا تھا مرسل نے قدرے قدرے بیزاری مجبوری سے آنکھیں کھلی اور اٹھ کے بیٹھا ملکہ یان سوفو لباس میں ملبوس تاج سر پہ سجائے کروفر سے اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے آ رکھی اٹھ کے بیٹھے جمائی روکتے مرسل شان محض پلکے اٹھا کے اسے دیکھا کیا بات ہے ملکہ اتنی صبح صبح چین سے کاسد آیا ہے اور بری خبر لایا ہے وہ سخت خفگی کے عالم میں بتانے لگی میرے والد شاہ چین جب سے سے آپ ملاقات کر کے گئے ہیں بیمار پڑے ہیں ان کے جسم پہ پھوڑے نکل آئے ہیں جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں مرسل نے ابرو تعجب سے بھینچے یہ کیسے ہوا یان سفو نے سلپتی نظروں سے اسے دیکھا شاہی طبیب کا خیال ہے کہ ان کو آپ کی نظر لگی ہے میری نظر مرسل کا منہ کھل گیا جی آقا آپ کی نظر میرے والد کی جان بھی جا سکتی ہے ہمیں اس کا جلد از جلد دریافت کرنا ہوگا مرسل فوراً کھڑا ہو گیا وہ پریشان نظر آتا تھا میں میں کیا کروں پھر طبیب نے ٹوٹکا لکھ بھیجا ہے آپ کو اس کے مطابق غسل کرنا ہوگا اور غسل کا پانی بادشاہ سلامت کو بھیجا جائے گا جو ان کے پھوڑوں کے لیے تریاق کا کام کر دے گا جو بھی ہو آقا آپ کو میرے والد کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا ہوگی تن فن کرتی جیسی آئی تھی ویسے ہی دروازے کی طرف بڑھ گئی مرسل ہکا بکا اسے جاتے دیکھتا رہا منہ ابھی تک کھلا ہوا تھا دربار میں مرسل شاہ کا انتظار ہوتا رہا مگر وہ نہیں آیا باہر دلان کے پار ایک تھکے ماندے گھوڑے کے ساتھ دھول میں اٹا سوار کھڑا تھا باہر آتی یان سفو سے دیکھ کے رکی اپنی کنیزوں کو تھم جانے کا اشارہ کیا اور لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیزی سے سوار کی طرف آئی ملکہ اس نے تعظیم پیش کی تم واپس آ گئے وہ بے چینی سے دبی دبی آواز میں بولا دالان کے فوارے کے ساتھ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور کنیزوں کا گروہ دور خاموشی سے کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا شہزادی تاشا کے بارے میں معلوم ہوا کچھ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا ان کے شہر کے کوتوال سے مل کے آ رہا ہوں اس نے شہزادی تاشا کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے وقت مانگا تھا جب مقررہ وقت اس کے پاس گیا تو اس نے یہ مراسلہ تھمایا یہ سربا مہر ہے اور مجھے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں کوتوال نے خاص رازداری سے کہا تھا کہ اسے آپ ہی کھولیں گی اس نے ریشمی رومال میں لپٹا ایک رول اسے تھمایا جسے ملکہ نے فوراً لباس میں چھپا لیا اپنی خواب گاہ میں آ کے اس نے دروازے بند کیے جلدی سے بستر کے کنارے بیٹھے اور ریشمی کپڑے کی مہر پھاڑی پھر اندر سے رول شدہ کاغذ نکالا اس پہ الگ مہر تھی موم پگھلا کے دونوں سرے بند کر رکھے تھے اس نے احتیاط سے اسے کاٹا اور دھڑکتے دل سے کاغذ کھول کے سامنے کیا مگر اگلے ہی لمحے وہ بالکل شل رہ گئی کاغذ خالی تھا بالکل کورا سفید بندہ ہارا کے محل کا ملاقاتی کمرہ آج صبح خوب روشن تھا کل کی بارش کے بعد سیاہ بادل چھٹ گئے تھے اور سنہرا چمکتا ہوا دن تلو ہوا تھا اونچی کھڑکی کے ساتھ ابو الخیر کھڑا باہر جھانک رہا تھا اس کے لمبے بال چہرے کے اعتراف میں گر رہے تھے دربان نے شہزادی کی آمد کا اعلان کیا تو وہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے پلٹا پٹ کھلے اور تالیاں اندر داخل ہوتی دکھائی دی سر پہ پہنے تاج سے لٹکتا کپڑا کندھوں پہ پھیلا تھا نیچے گھیر دار پاؤں کو چھوتا کامدار ریشمی لباس تھا تاشا کی گردن سیدھی اور چہرہ سنجیدہ تھا شہزادی اس نے جھک کے سلام کیا شہزادی کے چہرے پہ ذرا برابر بھی مسکراہٹ نہیں آئی لگتا ہے ابو الخیر صاحب کو خبریں دیر سے ملتی ہیں میں معذرت چاہتا ہوں شہزادی طبیعت ناساز تھی اس لیے پہلے حاضر نہیں ہو سکا پھر دوبارہ سے جھکا اور سر واپس سیدھا کیا گہری نظریں تالیہ کے چہرے پہ جمی تھیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آقا سے میری سفارش کی میں نے وہ فیصلہ کیا جو آقا اور ملاقہ سلطنت دونوں کے حق میں بہتر تھا وہ اب کے ہلکا سمجھ کر آئی کچھ تحائف حرم میں بھجوائے ہیں میں نے امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے ہاں میں نے ابھی دیکھی نہیں بے نیازی سے کندھے پہ آئے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی اب تو سارے تحائف ہی ایک سے لگتے ہیں ابو الخیر وہی زیور وہی ریشم وہی چینی کے برتن ابو الخیر نے اپنی شیر جیسی آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا جی یہ بات تو درست ہے آپ کی اسے جیسے تجبزب ہوا اگر شہزادی کے ذہن میں میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا خدمت تو میں نے سنا ہے آپ بہت اچھی کرتے ہیں میرے باپا کی کرتے رہتے ہیں مگر مجھے اپنے لیے کچھ درکار نہیں میرے پاس دونوں بازو پھیلا کے ادھر ادھر دیکھا اللہ کا دیا سب کچھ ہے فخر سے گردن کڑائے مسکرائے الحمد للہ شہزادی اس نے ادب سے سر کو خم دیا البتہ ابھی تک سوچتی نظریں تالیا پہ جمی تھی مگر ملاقہ کے لوگوں کے پاس سب کچھ نہیں ہے تو کیوں نہ میں اپنی رعایا کے لیے کچھ ایسا بنا جاؤں جو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے کام آتا رہے وہ بات کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف چلی آئی اور باہر جھانکا محل کے باغات یہاں سے صاف دکھائی دیتے تھے اتنی کم عمری میں دنیا سے جانے کی باتیں شہزادی تالیاں مڑی یوں کہ اب چہرہ ابو الخیر کی طرف اور پشت کھڑکی کی طرف تھی اس دنیا سے جانے کی واحد صورت صرف موت نہیں ہے ابو الخیر سفر کے طریقے اور بھی ہوتے ہیں مگر وہ آپ کی سمجھ سے ہٹ کے ہیں روشنی اس کی پشت سے آ رہی تھی ایسے میں شہزادی کا چہرہ تاریکی میں ڈوب گیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے یا اس پہ افسوس کر رہی ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میں اپنی گمشدہ بہن تالیہ بنت مراد کے نام کی ایک مسجد بنوانا چاہتی ہوں ایک عظیم الشان مسجد جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں بھرپور حصہ لیں گے ابو الخیر بالآخر کھل کے مسکرایا سر کو پورا جھکا کے سیدھا کیا میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی شہزادی آپ بے فکر ہو جائیے میں آج ہی مسجد کا نقشہ تیار کرواتا ہوں اور اس نقشے کی منظوری کے بعد خزانے سے مطلوبہ رقم نکال کے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرواتا ہوں مگر میں مسجد میں اعلیٰ پائے کی تزائن و آرائش بھی چاہتی ہوں جو سرکاری امداد سے پوری نہ ہو سکے گی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی وہ آپ میرے ذمہ چھوڑ دیں ہر کام بطری احسن مکمل ہوگا آپ کی خواہش جلد آپ کے سامنے مجسم صورت کھڑی ہوگی وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا کب تک بس نیلامی ختم ہو جائے پھر میں اس کام کو شروع کرتا ہوں نیلامی اس کا دل دھڑکا مگر بظاہر سادگی سے پوچھا کوئی غلاموں کی نیلامی کرتے ہیں نا آپ جی کل نیلامی ہے میرے ہاں ہمارے پاس بہترین قسم کے غلام ہیں اعلیٰ تربیت اور آداب سے آراستہ آپ بھی اگر تقریب کو رونق بخشیں تو مجھے خوشی ہوگی نہیں شکریہ میں نے کیا کرنا ہے غلاموں کا یہاں بہت غلام ہیں پہلے سے اس نے بے نیازی دکھائی کیا شہزادی تاشا نے کوئی مسجد بنوائی تھی چیتالیہ کچھ دیر بعد جب ایڈم اور وہ پائیں باغ کی روش پہ ٹہل رہے تھے تو ایڈم نے حیرت سے پوچھا اور اگر بنوائی بھی تھی تو وہ اب ملیشیا میں کس جگہ واقع ہے میں نے تو ایسی کسی مسجد کا نہیں سنا ہاں ہو سکتا ہے پرتگالیوں نے ملاقہ پہ قبضہ کرنے کے بعد اس مسجد کو شہید کر دیا ہو اور وہ مغموم ہونے لگا تو وہ ایک دم اس کی طرف گھومی کوئی مسجد نہیں بنے گی ایڈم نہ ہی ابو الخیر اور میں کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں ایڈم کا منہ کھل گیا کیا مطلب تو ابو الخیر پیسے کس چیز کے دے گا مسجد صرف کاغذوں میں بنے گی ہم اس کا نقشہ منظور کروا کے اس کے لیے سرکاری خزانے سے فنڈز حاصل کریں گے اور ان کو میں خود استعمال کروں گی ابو الخیر جو بھی رقم مجھے آئندہ رشوت کے طور پہ دے گا اس پہ قانون اس کو پکڑ نہیں سکتا کیونکہ کاغذوں میں وہ رقم چندے کے طور پہ دی جا رہی ہوگی یعنی کہ مسجد مسجد نہیں بنے گی نہیں ایڈم یہ مسجد صرف ایک شیل کمپنی ہے offshore company offshore company کیا ہوتی ہے بس کاغذوں میں لکھ دو کہ یہ میری کمپنی ہے میں اس کی مالک ہوں اور اس کی ملکیت میں یہ یہ عمارتیں شامل ہیں اور اس کو رجسٹرڈ کر لو پھر اپنا سارا مال چور رشوت یا کرپشن میں کمایا ہوا اس کو اس کمپنی کی آمدنی کے طور پہ ظاہر کرو اور بس یعنی کہ آپ آپ حکومتی خزانے سے جو پیسے لیں گی وہ کرپشن کے زمرے میں آئیں گے اور جو چندے کے نام پہ ابو الخیر سے رقم لیں گی وہ رشوت ہوگی وہی میں کہوں آپ اور مسجد جی نہیں اتنا نیک کام آپ سے نہیں ہوگا وہ دونوں ایک دفعہ پھر باغ کی روش پہ ٹہلنے لگے زمرد گھاس کے درمیان وہ دودھ جیسے سفید پتھروں سے بنی روش بہت خوبصورت معلوم ہوتی تھی ہمیں وان فاتح کو خریدنا ہے کل وان فاتح وہ بالکل ٹھہر گیا کیا غلاموں کی نیلامی ہو رہی ہے ہاں ابو الخیر نے بتایا ہے جو تحفے اس نے صبح بھیجے تھے ان میں موجود جواہرات کو ہم مال کے طور پہ استعمال کر لیں گے اور سنو اس کے بھیجے صندوقوں میں سے ایک صندوق بالکل اس جیسا ہے جو بابا کے خزانے والے کمرے میں رکھا ہے یعنی اشرفیوں سے بھرا وہ صندوق جس کو راجہ بار بار پیسے لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس کو ابو الخیر کی طرف سے ملتا ہے وہ کسی نقطے پہ پہنچ رہے تھے ہاں اور اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس مال کو یہ لوگ کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور یہ جا کہاں رہا ہے ہم نہیں آپ وہ انگلی اٹھا کے تمبی کرتا دو قدم پیچھے ہٹا اس جہنم میں لے جانے والے سیاہ کام سے مجھے نہ آپ دور رکھیں پہلے ہی آپ کی وجہ سے بہت گناہ گار ہو چکا ہوں میں جیسے کنگال رائٹر کی چیزیں چرا کے اس کا روپ دھارنا وہ چمک کے بولی تو ایڈم نے انتقامانہ نظروں سے اس سے گھورا میں اب آپ کی اس دھمکی سے نہیں ڈرتا کیونکہ اگر میرا راز کھلا تو مجھے یہ عہدہ دینے والے کو بھی سزا ملے گی ہے نا تمہیں اس عہدے پہ سلطان مرسل نے رکھا ہے اب ان کو کون سزا دے سکتا ہے بھلا آخر میں مسکرائی تو ایڈم نے مارے ضبط کی مٹھی بھینچ لی اس لیے اب جاؤ اور اپنی کتاب پہ کام کرو تیکھے انداز میں کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی اور ایڈم نے جلی بھری نظروں سے اسے دیکھا نکلی صحیح مگر شہزادی تو تھی آہ ایڈم بن محمد کے پاس سے مڑی تو وہی مسکراہٹ چہرے پہ در آئی جو ہمیشہ اس کو ستانے کے بعد اسے چھپانی پڑتی تھی مسکراتے ہوئے وہ مگن سے راہداری میں راجہ مراد آتا دکھائی دیا فوراً رکی چہرہ سنجیدہ بنایا اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی راجا وہ کمر پہ ہاتھ باندھے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا لمبے بال کندھوں کو چھو رہے تھے اور گردن کا سریا اول روز کی طرح تھا تم اور ابو الخیر تالیا کے نام کی مسجد بنوا رہے ہو نے نظریں اٹھائیں اور ہلکا سا مسکرائیں آپ کو میرا یہ کام پسند آیا ہوگا مجھے امید ہے میں آپ کے ہی نقشے قدم پہ چلنا چاہ رہی ہوں راجا مراد لب مدھم سی مسکراہٹ میں ڈھلے ہوں مجھے خوشی ہے تالیہ نے پھر سے سر جھکایا اور اس کے ساتھ سے نکل کے آگے بڑھی مگر مراد کی آواز نے اسے روک دیا اور اپنی ماں اس کے لیے کبھی کچھ تعمیر کرنے کا نہیں سوچا تم نے مراد اس کی طرف گھوما ایسے کہ اس کے چہرے پہ نرمی تھی تمہاری ماں کو مرے ہوئے چھ سال ہونے کو آئے ہیں تم سات برس کی تھی جب وہ تعاون سے مری کیا اس کی قبر پہ جانے کا دل نہیں چاہا تمہارا تالیہ پہلی دفعہ مراد کے چہرے پہ احساس کی رمک دکھائی دی تھی جیسے دکھ کا کوئی سایہ ہو جیسے ماضی کا کوئی شائبہ ہو میں ماں کا ذکر کر کے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی بابا یہ ذکر آپ کی کمزوری سامنے لے آئے گا اور آپ پتھر صورت زیادہ طاقتور لگتے ہیں ایسے ہی رہا کریں پھر سر جھکا کے بولی راجا اور پلٹ گئی اسے اپنی ماں یاد نہیں تھی مگر اسے کیا فرق پڑتا تھا اس کے پاس سوچنے کو اور بہت کچھ تھا سموار کی شام ابو الخیر کی حویلی کے سامنے کھلے میدان میں میلہ لگا تھا رنگ برنگی جھنڈیوں سے جا بجا سجاوٹ کی گئی تھی ایک جانب اونچا چبوترا سا بنا تھا اور سامنے قطار در قطار کرسیاں رکھی تھی جن پہ شہر کے معززین بیٹھے تھے جگہ جگہ جھل ملاتے کم اور مشروں نے رات میں روشنی کا سما باندھ رکھا تھا چبوترے کے عقب میں عارضی دیواریں لگی تھی جہاں سے ایک آدمی باری باری غلاموں کو باہر لاتا اور چبوترے پہ دھکیل دیتا غلام کسی فیشن ماڈل کی طرح لمبے چبوترے پہ آگے چلتا اور سرے پہ جا کے رکتا اس کے ہاتھوں سے پیروں تک لمبی بیڑیاں بندھی ہوتی وہ خالی خالی آنکھوں سے حاضرین کو دیکھتا کرسیوں پہ بیٹھے عمرہ اور رئیس اپنے اپنے کارڈ بلند کرتے اور اس کی بولی لگاتے جاتے جہاں بولی رکتی وہاں فروخت کا اعلان کر دیا جاتا اعلان کرنے والا ابو الخیر کا قریبی غلام محمود مدنی تھا وہ ہر اعلان سے پہلے اول قطار میں ٹھاٹ سے بیٹھے ابو الخیر کو ضرور دیکھتا تھا جواب میں ابو الخیر مسکرا کے سر کو جنجش دیتا تو وہ اعلان کر دیتا لیلامی کی تقریب ابھی جاری تھی آغاز میں معمولی غلام اور لونڈیاں پیش کی جا رہی تھیں ایسے میں چبوترے کے پیچھے جاؤ تو وہاں لمبی کتاروں میں پنجرے رکھے تھے جن میں غلام قید آخری پنجروں میں سے ایک میں فاتح کھڑا تھا اس نے پنجرے کی سلاخوں سے کمر ٹکا رکھی تھی اور سینے پہ بازو لپیٹے کچھ سوچ رہا تھا جب پیچھے کوئی کھنکھارا وہ چونک کے پلٹا اس کے پنجرے کے ساتھ وہ دونوں کھڑے تھے چگوں میں ملبوس سر پہ ٹوپیاں گرائے نیم اندھیرے کے باوجود وہ ان کے چہرے دیکھ سکتا تھا ایڈم اور تالیہ فاتح نے گہری سانس لی اور احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا قریبی پنجروں کے پاس بھی لوگ منڈلا رہے تھے وہاں رشتہ لگا تھا پہرے دار روک ٹوک نہیں کر رہے تھے بولی لگانے سے قبل لوگ غلاموں کو جانچ لیں اچھا تھا ہم آپ کو خریدنے آئے ہیں تماکو سیاہ میں اس کا چہرہ پر امید سا دمک رہا تھا سنہری لٹیں ٹوپی سے نکل رہی تھی جن کو وہ بار بار اندر اڑاس تھی مجھے نہیں میری آزادی کو خریدنے وہ سلاخوں کو پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے جتا کے بولا تھا وہ زخمی آئی ظاہر ہے آپ کو کون خرید سکتا ہے اتنی رقم ہے تمہارے پاس اس نے باری باری دونوں کو دیکھا جی سر ایڈم جھٹ بولا سب سے اونچی بولی ہم لگائیں گے اور اتنی رقم کہاں سے آئی سنجیدگی سے تالیا کو دیکھا میرے پاپا مجھے کافی سارا جیب خرچ دیتے ہیں میں نے بہت کچھ جمع کر لیا تھا اس نے شانے اچکائے ہوں اور رب الخیر تمہیں پہچانے گا تو نہیں اس سے تشویش ہوئی کیسے پہچانے گا اس نے پھر شانے اچکائے فاتح نے سر سے پیر تک اسے دیکھا وہ پوری طرح سے چغے میں چھپی ہوئی تھی ویسے بھی بولی ایڈم لگائے گا میں خاموش رہوں گی وہ اب اس کو طریقہ کار بتا رہی تھی مگر فاتح کی نظر اس کے پیروں تک جھکی تو اٹھی نہیں تالیا رک گئی سر جھکا کے پیر دیکھے ان میں پیلے رنگ کے جوتے تھے جن پہ موتی لگے تھے یہ جوتے تم نے کہاں سے لیے فاتح نے نظریں اٹھائی تو ان میں کچھ عجیب سا تھا یہ اس نے بے پرواہی سے سر جھٹکا شہزادیوں کے پاس ان چیزوں کی کمی نہیں ہوتی توانگ یہ ہاتھ سے بنے ہیں تالیہ اور یہ ابو الخیر کا ملازم محمود مرنی بناتا ہے صرف خاص تحفوں کے لیے یہ اس نے میرے سامنے ایک صندوق میں رکھے تھے جس میں بہت سے دوسرے تحفے بھی تھے تو کیا وہ تحفے ابو الخیر نے تمہیں بھیجے اس کا انداز ایک دم پھنکارتا ہوا ہو گیا ایڈم نے بے اختیار تالیا کا چہرہ دیکھا پل بھر کو وہ پھیکی پڑی مگر ابھی بھی جیسے وہ اچنپے میں تھی شاید مگر تحفے تو آتے رہتے ہیں اور سن باؤ کی جگہ ابو الخیر کو وزیر بنانے کے بدلے میں اس نے رشوت دی ہے نا اس کی آنکھوں میں دیکھتا برہمی سے پوچھ رہا تھا مگر آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ ابو الخیر صرف تحفے نہیں بھیجتا سونے چاندی کے زیورات بھی بھیجتا ہے اور ابھی تم نے مجھے کہا کہ نیلامی کے لیے رقم تمہارے جیب خرچ سے آئی ہے مگر مجھے لگ رہا ہے وہ بھی رشوت کے طور پر ابو الخیر کی دی گئی ہوگی وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی اگر ایسا ہے بھی تو ہم اسے اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جو ہمیں معلوم ہے وہ ہماری جان بچائے گا اور تم نے کہا تھا کہ تم اب جھوٹ نہیں بولو گی وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا سلاخیں چھوڑ کے پیچھے ہٹا تم نے اتنی آسانی سے مجھ سے جھوٹ بول دیا وہ بار بار لب کھولتی پھر بند کر دیتی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے میرے پاس تفصیل بتانے کا وقت نہیں تھا اور اور تم نے جھوٹ بول دیا اس طرح نہیں ہوتا تالیہ کسی بھی رشتے اور تعلق میں خواہ وہ صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہی کیوں نہ ہو صرف سچ بولا جاتا ہے تم مجھے سچ بھی بتا سکتی تھی آپ کو مجھ پہ غصہ کس بات کا ہے ہاں اس کی آواز ہلکی سی بھر آ گئی میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا اس نے برہمی سے کہہ کے رخ موڑ لیا وہ دکھ اور غصے سے کچھ کہنے لگی مگر ایڈم نے آہستہ سے پکارا چلیں ہماری باری آنے والی ہے وہ رخ موڑے کھڑا تھا ایک دم وہ اتنا ناراض اتنا اجنبی لگنے لگا تھا جیسے اپنے گھر کی لائبریری میں لگتا تھا جیسے کے ایل میں اس سے بیزار سا لگا کرتا تھا وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھتی پلٹ گئی کچھ دیر بعد فاتح بیڑیوں میں بندھا چبوترے پہ چلتا آ رہا تھا اس نے سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا پیشانی پہ سبز پٹی بندھی تھی اور چہرہ سپاٹ پہ تاثر تھا وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتا ہوا آخری سرے تک آیا اور رک گیا وہ سامنے حاضرین کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا بس میں کانکی انداز میں دور سیاہ افق پہ نظریں جمائے ہوئے تھا محمود مرنی چبوترے کے دوسرے سرے پہ کھڑا اعلان کرتے ہوئے بولا فاتح بن رامزن بولی شروع ہوتی ہے پانچ سو دینار سے کیا کوئی پانچ سو تلائی سکے دے سکے گا اس تنومند غلام کے لیے کرسیوں پہ آخری قطار میں بیٹھے ایڈم کے قریب وہ جھکی وان فاتح نے اپنا نام درست بتایا ہے ان کو وہ جھوٹ نہیں بولتے چیتالیہ ہوں وہ سر جھٹک کے سیدھی ہوئی ایڈم نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی بلند کی چھ سو دینار چھڑی پہ بڑا سا پتا لگا تھا جس پہ کھنسا ہنسا لکھا تھا چھ سو دینار محمود مرنی نے زور سے کہا کیا کوئی اس سے اوپر دے گا سات سو دینار نو سو دینار ایک ہزار تین چار آوازیں بلند ہوئی بولی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کیا کوئی مزید رقم دے گا محمود جوش سے اعلان کر رہا تھا دو ہزار دینار دوسرے کونے سے آواز آئی تو تالیہ نے چونک کے اس طرف دیکھا آخری قطار میں بیٹھا وہ سن باؤ وانگلی تھا آرام سے بیٹھا کچھ منہ میں چباتے ہوئے وہ کارڈ بلند کیے ہوئے تھا تالیا کے ابرو تن گئے قیمت بڑھاؤ ایڈم وہ بے چینی سے بولی بائیس سو دینار پچیس سو دینار وانگلی نے دوبارہ کارڈ بلند کیا اب کی دفعہ اگلی قطار میں بیٹھے ابو الخیر نے بھی گردن موڑ کے اسے دیکھا اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی آ گئی تھی مگر وانگلی ساتھ میں کوئی پھل بھی کھائے جا رہا تھا فاتح نے افق سے نظریں ہٹا کے وانگلی کو دیکھا دونوں کی نظریں ملی چینی مہم جو جواب میں صرف مسکرایا اور سر کو خم دیا تین ہزار دینار ایڈم نے اونچا سا کہا اور اس کی طرف جھکا کیا اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس رقم کی فکر مت کرو ہم انتظام کر لیں گے چار ہزار دینار وانگلی نے اطمینان سے رقم بڑھائی تالیا نے پہلو بدلا پانچ ہزار دینار ایڈم کو پسینے آ رہے تھے مگر وہ صدا لگائے جا رہا تھا پانچ ہزار دینار زبردست کیا کوئی ہے جو محمود مرنی جوش سے اعلان کر رہا تھا جب ٹھہر گیا ابو الخیر نے اشارہ کیا تھا وہ فوراً چبوترے سے اترا اور مالک کے پاس آیا اس کے کان میں جھک کے بات کی ہدایات سنی اور پھر اوپر آ کے حاضرین کی طرف رخ کیے کھنکارا چونکہ یہ معاملہ اب سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اس لیے اس غلام فاتح بن رامزل کی بولی ہم واپس لے رہے ہیں یہ غلام اب نیلامی کے لیے دستیاب نہیں ہے تالیہ اور ایڈم نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا حاضرین میں سے حیرت اور اجنفے سے بھری آوازیں بلند ہوئیں بجائے مقابلہ بازی اور نفرت انگیزی پھیلانے کی ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ اس غلام کو ایک مقررہ قیمت پہ بیچ دیا جائے جو بھی شخص اس کو خریدنا چاہتا ہے وہ دس ہزار دینار ادا کرے اور اسے لے جائے میں ادا کروں گا ایڈم بھی تیزی سے اٹھا چوگے کی ہٹ سے اس کے چہرے پہ سایہ سا پڑا تھا لوگ مڑ مڑ کے اسے دیکھنے لگے میں بھی ادا کروں گا وانگلی بیٹھے بیٹھے بولا پھولے گال مسلسل کچھ کھانے کے باعث ہل رہے تھے البتہ ابو الخیر نے بس مسکرا کے چبوترے پہ کھڑے محمود کو اشارہ کیا جواباً محمود کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا اگر دونوں فریقین مطلوبہ رقم ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ فیصلہ غلام پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ فاتح کی طرف گھوما فاتح بن رامزل تم فریق نمبر چھ کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا فریق نمبر بیس کے ساتھ وہ بولی لگانے والے فریقوں کے کارڈز پہ لکھے نمبرز پڑھ کے کہہ رہا تھا تالیہ نے فوراً ایڈم کے کارڈ کا نمبر پڑھا بیس نمبر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا بیڑیوں میں بندھے فاتح نے مجمے میں کھڑے دونوں آدمیوں کے نمبر دیکھے ایڈم بیس نمبر اٹھائے امید اور بے چارگی سے اسے دیکھ رہا تھا پھر اس کی نظریں سن باؤ کی طرف اٹھیں وہ ایک ہاتھ سے دریان پھل کھاتے ہوئے دوسرے سے چھ نمبر کارڈ بلند کیے ہوئے تھا فاتح نے لب کھولے میں چھ نمبر کے ساتھ جاؤں گا سن باؤ وانگلی کے ساتھ ابو الخیر کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیل گئی مگر اس نے ضبط کر کے تالی بجائی تمام حاضرین تالیاں بجانے لگے صرف ایڈم تھا جو ہکا بکا کھڑا تھا اور تالیا وہ بے یقین شل سی بیٹھی تھی فاتح بن رامزل دس ہزار دنار میں وانگلی کو فروخت کیا جاتا ہے اگلے غلام کو لایا جائے منادی ہو رہی تھی شور بڑھ گیا تھا چغے کی ٹوپی کے حالے میں اس کا چہرہ پھیکا پڑ رہا تھا ایڈم نڈھال سا واپس بیٹھا یہ کیا ہو گیا تالیہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے ایڈم پیچھے لپکا چھ تالیہ وہ تاریخ خاموش گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے جب اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا تالیہ کی ہوٹ سر سے گر چکی تھی سنہری بال چہرے پہ بکھرے تھے اور وہ سامنے دیکھتی چل رہی تھی فاتح صاحب نے ایسا کیوں کیا کیونکہ انہوں نے ایک عرصہ وانگلی کے مجسمے سے محبت کی ہے وہ ان کو یوں لگتا تھا جیسے کوئی ان کا بچھڑا دوست ہو وہ اپنے دوست کے پاس واپس جانا چاہتے ہیں بس ثابت ہوا کہ دوست دوست ہوتا ہے اور فین فین مگر ہم دونوں ان کے فین ہیں بس ایڈم صرف فین ادنا کارکن ہم کبھی ان کے دوست نہیں بن سکتے وہ تیز تیز چلتے ہوئے بول رہی تھی چہرہ گلابی پڑ رہا تھا آواز رند رہی تھی اور آپ نے ایسا کیوں کیا وہ رک گئی چونک کے اس سے دیکھا وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا مجھے میں وہ کہتے کہتے رکی پھر سر جھٹکا جو میرے منہ سے نکلا میں بولتی گئی اب کیا ان کو تفصیل بتاتے کہ کہاں سے آئی رقم مگر اس میں کوئی اتنا خفا ہونے والی بات تو نہیں تھی کہ وہ یوں کرتے میرے ساتھ آپ نے ان سے جھوٹ بولا تھا چیتالیہ میں نے جان کے ایسا نہیں کیا بس جو میری سوچ میں آیا میں نے بول دیا بس آپ کی سوچ میں ہی نہیں آیا وہ جواب اس لیے آپ نے وہ دیا کیا مطلب آپ جانتی ہیں انسانوں اور جانوروں میں کس عزو کا فرق ہوتا ہے میرے پاس ان باتوں کا وقت نہیں ہے ایڈم اس کا اس نے انگلی سے ماتھے پہ دستک دی دماغ یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے اس نے سینے پہ بازو لپیٹے اور آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھنے لگی دماغ نہیں دماغ کا سامنے والا حصہ فرنٹل لوب انسان کی فرنٹل لوب ہوتی ہے پیشانی کے اندر کا حصہ جانور اس سے محروم ہوتے ہیں وہ لب بھینچوں سے دیکھتی رہی بولی کچھ نہیں جب آپ کی آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں تو اس فرنٹل لوب کو پیغام بھیجتی ہیں اس نے آنکھ سے پیشانی تک لکیر کھینچی گویا رستہ متعین کیا پھر فرنٹل لوب اس بات کو سوچتی ہے اور پیغام بھیجتی ہے پچھلے حصے کو انگلی ماتھے سے سر کے پیچھے لے کر پچھلا حصہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو یا ٹھہر جاؤ انگلی پچھلے حصے سے دوسرے ہاتھ تک لے گیا یوں ہم وہ کام کرتے ہیں یا صبر کر کے خود کو روک لیتے ہیں تو تو یہ کہ جانوروں میں یہ فرنٹل لوب نہیں ہوتی ان کی آنکھیں جیسے ہی کچھ دیکھتی ہیں ڈائریکٹ پچھلے حصے کو پیغام دیتی ہیں وہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے اور جانور ہر شے چیر پھاڑ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس بات کو پیشانی تک لاتا ہی نہیں ہے وہ اس کو پروسیس ہی نہیں کرتا اس کو سوچتا ہی نہیں وہ بس پتلیاں سکوڑے اس کو دیکھ رہی انسان ہر بات فرنٹل کے پاس لاتا ہے اس پہ غور کرتا ہے مگر جب کوئی کام عادت بن جائے تو آنکھ اس کو دیکھتے ہی پیشانی کو پیغام پہنچانے کے بجائے ڈائریکٹ پچھلے حصے کو پیغام دے دیتی ہے جو ہاتھ کو کہتا ہے کہ کر ڈالو اور ہاتھ کر ڈالتا ہے یوں سارے اعضا پیشانی کو بائی پاس کر جاتے ہیں وہ شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں جیسے ہم کمرے میں داخل ہوتے ہی عادتاً سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کے لائٹ جلاتے ہیں یوں عادتیں بنتی ہیں مگر پھر اس نے گہری سانس لی کچھ کاموں میں دماغ کے پچھلے حصوں کو مزہ آنے لگتا ہے وہ پیشانی کو بائی پاس کرنے لگ جاتا ہے اور وہ کام ہماری ایڈکشن بن جاتے ہیں نشہ ہیروئن ایڈکٹ یا شرابی یہ سب ان عادتوں کو چھوڑ کیوں نہیں پاتے کیونکہ ان کے اعضا وہ کام کرتے وقت پیشانی کو اسکپ کر دیتے ہیں وہ ان کو سوچتے نہیں ان باتوں کو پروسیس نہیں کرتے بس یہ ان کا کمپلسو رویہ بن جاتا ہے بنا سوچے سمجھے عادتاً کر ڈالے جانے والا عمل تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں ایک کمپلسو لائر ہوں وہ اسے گھورتے ہوئے بولی چیتالیہ اس نے گہری سانس لی آپ کو کہانیاں گھڑنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ آپ بلا ضرورت جھوٹ بول دیتی ہیں اب وان فاتح کو آپ سچ بتا بھی سکتی تھی مگر آپ کو لگتا ہے کہ سچ کوئی سمجھے گا نہیں سب کمپلسو لائرس کو یہی لگتا ہے یہ بزدلی ہے سچ بہادری ہے خود اعتمادی ہے ایڈکشن کا بہتر حل ول پاور استعمال کرنا ہے ہر بار پیشانی کے سامنے معاملہ رکھنا ہے اور اس معاملے پہ سوچنا ہے نفع نقصان پھر اس کو کرنا ہے بس ایک یہی طریقہ ہے اگر آپ چاہتی ہیں اپنی اس عادت کو بدلیں تو آپ کو اپنی فرنٹل لوب کو استعمال میں لانا ہوگا یعنی میں جو بھی کر لوں آخر میں تم دونوں کے نزدیک میں ایک جھوٹی اور بدیانت چور ہی رہوں گی تھینک یو ایڈم دکھ اور غصے سے بولتی وہ پلٹی اور تیز تیز ایک طرف بڑھ گئی ایڈم گہری سانس لے کر اسے جاتے دیکھتا رہا اندھیری گلی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی وہ اور اس کے سنہری بال ہٹ سے نکل کے اڑ اڑ رہے تھے چار عربی نسل گھوڑوں کا وہ مختصر سا قافلہ ملاقہ کی گلیوں میں آگے بڑھ رہا تھا پچھلے تین گھوڑوں پہ غلام سوار تھے اور پہلے کی لگام بان نے تھا اس پہ فربی سا پھولے گالوں والا وانگ لی سوار تھا لمبے بال چوٹی صورت بندھے تھے اور رات کے اس پہر بھی چہرے کی چکنی جلد چمک رہی تھی وہ گاہے بگاہے لگام تھامے نئے غلام کو بھی دیکھ لیتا تھا فاتح کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ مشینی انداز میں سارے کام انجام دے رہا تھا اس کے انداز میں وانگلی کے شناسائی کی کوئی رمک تک گلی کے وسط میں پہنچ کے وانگلی نے گھوڑا رکوا دیا تو فاتح نے نظر اٹھائی سامنے ایک بڑا سا فاٹک تھا سرخ اس کا سانس لمحے بھر کو تھم گیا تین خزینوں کا مسکن سن باؤ کا گھر وہ نئے دور سے مختلف تھا نئے دور میں اس گھر کا دروازہ اسرا نے بنوایا تھا اور سامنے گلی تھی اور گلی کے دوسری طرف دکانوں کی قطار مگر اس قدیم دور میں سن باؤ کے گھر کے سامنے کا علاقہ کئی کوس دور تک خالی سترہ ہزار پہ مشتمل تھا دور درختوں کے جھنڈ بھی نظر آتے تھے اس گھر کے ساتھ قطار میں ایسے دوسرے کئی گھر بھی بنے تھے اور وہ سب نئے دور سے بڑے نظر آتے تھے سن باؤ گھوڑے سے اترا تو فاتح نے لگام چھوڑ دی دو غلام گھوڑے لیے پلٹ گئے فاتح اور ایک غلام اس کے ساتھ اندر آئے دروازہ بور کیا تو سامنے راہداری وہ بالکل گم سم سا ادھر ادھر دیکھتا راہداری سے گزر کے اندرونی برآمدے تک آیا جس کے آگے چکور سہن بنا تھا دوسرے غلام نے جلدی جلدی چند مشلیں روشن کی تو اندھیرے میں اجالا سا ہو گیا سن باؤ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور وہ وہ برآمدے میں محبوب سا کھڑا ہر شے کو دیکھ رہا تھا برآمدے میں آتش دان کے ساتھ خالی کرسی رکھی تھی ایسی ہی اسرا نے نئے دور میں رکھی سہن کے ایک کونے میں کنواں بنا تھا اور دوسرا کونا فاتح کی نظریں اس طرف گئیں وہ خالی تھا وہاں کوئی مجسمہ نہ تھا وہ دھیرے دھیرے چلتا سہن کے وسط میں آ رکا کوئی تلسم تھا اس گھر میں یہ اس کے گھر جیسا بالکل نہ تھا رنگ روغن فرنیچر پودے سب مختلف تھا مگر یہ اس کے گھر جیسا ہی تھا ویسا ہی پرفسوں اور پرسرار فاتح بن رامزل نام ہے تمہارا وہ بے ساختہ پلٹا برآمدے کے ستون کے ساتھ سن باؤ آ کھڑا ہوا تھا لبوں میں سگار دبائے وہ دیا سلائی سے سگار کو سلگا رہا تھا جی مالک اس نے سر کو خم دیا مگر نظر نہ جھکائی یہ اس کا جھک کے بھی نہ جھکنے والا انداز تھا جو ہر دفعہ کی طرح سن باؤ کو آج بھی بہت اچھوتا لگا تھا جانتے ہو تمہیں اتنی قیمت دیکھ کر کیوں خرید کر لایا ہوں نہیں جانتا مالک سنگاؤ نے گہرا کش بھرا اور سل کا سگار باہر نکال کے تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے منہ سے دھواں چھوڑا کیونکہ تم نے میری جان بچائی تھی اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے بھلا میں شکر گزار ہوں مالک سن باؤ چند لمحے اسے دیکھتا رہا سگار کا کنارہ سرخ دہکتا رہا تم نے مجھے مطلع کیا تھا کہ میرے شوربے میں زہر ہے مجھے تمہاری اس وفاداری کی خصلت نے متاثر کیا اور میں تمہیں یہاں لے آیا اب مجھے بتاؤ کہ ابو الخیر مجھے کیوں ماننا چاہتا تھا اور یہ سب اس کی ایما پہ ہوا تھا نا مالک میں نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ لام اسپاٹ کھڑا تھا سن باؤ نے تعجب سے ابرو اٹھایا تم نے مجھے زہر کے بارے میں مطلع کیا تھا اور میں اپنے سابقہ مالک کی کوئی برائی آپ سے بیان نہیں کروں گا مالک یہ میرے آداب کے خلاف سنباؤ نے گہری سانس لی اور افسوس سے اسے دیکھا میں نے تمہیں سونے کا ایک ڈھیر دے کر خریدا اور تم نے پہلی ہی رات میری حکم ادولی کر دی انجام جانتے ہو اس کا وہ کنویں کے ساتھ کھڑا تھا اس تاریخ قدیم سہن اس بات پہ ہلکا سمجھ کر آیا وفاداری آپ نے کہا آپ کو میری وفاداری نے متاثر کیا مالک جب کہ آپ کی جان بچانے کا عمل انسانی ہمدردی کے زمرے میں اور جو ابھی آپ نے سب کہا وہ حکم نہیں امتحان تھا آپ میرا امتحان لے رہے تھے اور میں اس امتحان میں پورا اترا کیا مطلب آپ جانچ رہے تھے کہ آیا میں اپنے سابقہ مالک کی برائی بیان کروں گا یا نہیں تو جو وفاداری آپ کو میری پیشانی پہ سب نظر آئی تھی جس کو پڑھ کے آپ نے مجھے خریدا اس وفاداری کو ہلکا مت جانے اگر آج سابقہ مالک کی برائی نہیں کر سکتا تو کل کو آپ کی بھی نہیں کروں گا آپ مجھے وفا کے ہر امتحان میں پورا پائیں گے سن باؤ برآمدے سے ایک قدم نیچے اترا تو چہرہ آدھے چاند کی چاندنی میں روشن نظر آیا اس پہ مسکراہٹ پھیلی تھی میری قیافہ شناسی کبھی غلط نہیں ہوتی فاتح مجھے خوشی ہے کہ میں نے درست انتخاب کیا اب تم سو جاؤ صبح نماز فجر کے بعد سے کام شروع کرنا ہوگا تمہیں وہ مرنے لگا تو فاتح بول اٹھا آپ ایک عظیم آدمی ہیں مالک کربئی چینی سفارت کار ٹھہرا اور پلٹ کی حیرت سے اسے دیکھا تم مجھے کتنا جانتے ہو غلام سادگی سے مسکرائے آپ ایک جنگی قیدی کے طور پہ چینی شاہ کے دربار میں لائے گئے تھے وہاں آپ کو غلام بنایا گیا تھا آپ نے برسوں شاہ چین کی خدمت کی آپ شاہ کے وفادار غلام ہیں یہاں تک کہ اپنی بیٹی یان سفو کو شادی کے لیے رخصت کرتے وقت بھی شاہ نے آپ کو ان کے ساتھ بھیجا آپ ملک ملک گھومے ہیں اور چائے کے جنگلات سے آپ کو عشق ہے اس کے علاوہ آپ نے سات بحری سفر کیے ہیں جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے چھ میں نے چھ سفر کیے ہیں فاتح ٹھہر گیا رات یکدم سوگوار ہو گئی تھی آپ ساتواں بھی کریں گے مالک اچھا مجھے تو سمندر میں اترے زمانے بیت گئے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے مجھے بھی پیشانی کی لکیروں میں چھپا مستقبل پڑھنا آتا ہے مگر میں چاہوں گا کہ آپ وہ ساتواں سفر کبھی نہ کریں کیوں وہ چونکا ان سوالوں کے جواب نہیں پوچھنے چاہیے جو اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو برے لگے ہیں سن باؤ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا مجھے زمانے ہوئے ایک بخشو نے کہا تھا کہ مجھے سمندری سفر نہیں کرنے چاہیے اس دنیا میں میرا آخری سفر بھی سمندر میں ہوگا جہاں سے میں کبھی واپس نہیں آؤں گا کیا واقعی ایسا ہوگا فاتح نے جواب نہیں دیا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا ہاتھ کمر پہ باندھے تھے اور آنکھوں میں سارے جواب تحریر تھے مگر خیر تمہیں مستقبل کا کیا علم سنباؤ نے مسکرا کے سگار پھینکا انگارے کو جوتے سے مسلا اور پھر ادھر ادھر تائرانہ نظر ڈالی تم کوئی بھی کونا لے سکتے ہو سوائے اس برآمدے اور میرے کمرے کے سارا گھر اپنا ہی سمجھو وان فاتح نے گردن اٹھا کے بلائی منزل کے اس کمرے کی کھڑکی کو دیکھا جو سہن میں کھلتی تھی وہ اوپر والا کمرہ وہ میرا ہوگا وہ باؤ نے تعجب سے ابرو اٹھائے وہ کاٹ کباڑ سے بھرا ہے اور اسے صاف کرنے کی ضرورت وہ میرا ہے مالک مجھے وہی کمرہ چاہیے ادب سے اس کی بات کاٹی تو وانگلی نے شانے اچکائی جیسے تمہاری مرضی فاتح اور پلٹ گیا اب وہ ہلکا ہلکا زیر لب کوئی چینی دھن گنگناتا اندر کی طرف جا رہا تھا تاریخ سہن میں وہ کنویں کے ساتھ کھڑا اس قدیم خاموشی کو محسوس کرتا رہا سہن کا دوسرا کونا خالی تھا صاف ہموار وہاں کوئی مجسمہ نہ ملاکا شہر فجر کی نماز کے ساتھ ہی جاگ اٹھتا تھا اور بازار کھل جاتے تھے محل میں بھی کام شروع ہو جاتے شاہی مکین تیار ہو کر اپنی خوابگاہوں سے نکل آتے اور اپنے اپنے دربار سجا لیتے یہاں زندگی سورج کی روشنی کی محتاج تھی سورج جیسے جیسے نیزے پہ پہنچتا مصروفیت عروج پہ جہاں پہنچتی سلطنت محل میں سلطان کا دربار سجا تھا اور مرسل شاہ تخت براجمان نیم دلی سے مراد راجہ کو سن رہا تھا جو نئے حکم نامے اس کے سامنے رکھ رہا تھا درباری مرودیت اور حسد سے مراد راجا کو دیکھ رہے تھے جو سلطان کے بائیں ہاتھ کھڑا ساری طاقت کا منبع لگ رہا تھا یہ معمول کی کاروائی تھی اور ہر روز کی طرح جاری و ساری تھی باہر محل کے پائیں باغ میں ملکہ یان سفو اپنی کنیزوں کی میت میں چلتی تیز تیز جا رہی تھی بڑا سا تاج پہنے وہ سولہ سنگھار سے آراستہ تھی البتہ مزاج برہم لگتا تھا سامنے سے تین افراد آتے دکھائی دیے تو ملکہ رک گئی وہ تینوں جھک کے اسے تعظیم پیش کرنے لگے پھر ادھیڑ عمر آدمی جو کہ محل کا طبیب تھا سر اٹھا کے کہنے لگا ملکہ میں سلطنت محل کا پرانا طبیب ہوں جانتی ہوں وہ بیزاری سے بولی کیا میرا چینی طبیب ملا ہے آپ کو جی ملکہ وہ حاضر ہوا تھا اور اس نے وہ ٹوٹکا بتایا ہے جس سے چینی شاہ درست ہو سکتے ہیں رکا اور ٹھہر کے بولا اس کے خیال میں یان سفو کی خوبصورت پیشانی پہ بل پڑا یہ آزمودہ ٹوٹکا ہے آپ سلطان کے غسل کا پانی اکٹھا کریں اور اسے میرے طبیب کو دیں تاکہ وہ چین لے جائے اور میرے باپا کا علاج کر سکے یہ کام ابھی تک ہوا کیوں نہیں ہے بوڑھے طبیب نے گہری سانس لی معذرت ملکہ مگر میں ایسا نہیں کر سکتا مجھے اس ٹوٹکے کی افادیت من گھڑت لگتی ہے سلطان کا غسل کا پانی سلطان پہ جادو ٹونے کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہم کسی اور کی جان بچانے کے لیے سلطان کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے یان سسو نے لب بھینچے چہرہ گلابی پڑنے لگا یہ میرے باپا کی صحت کا سوال ہے آپ میری حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں ملکہ میرا کام سلطان کو درست مشورہ دینا ہے ماضی میں بھی طبیب کا کال اس محل میں سلطان کے قانون سے بھی اوپر رہا ہے میں معذرت خواہ ہوں مگر میں آپ کے چینی طبیب کے ٹکے پہ سلطان سے عمل نہیں کروا سکتا ملاقہ کے قانون کے مطابق طبیب کی بات حرف سے آخر ہوتی ہے اور اسے قاضی وقت بھی نہیں بدل سکتا ہاتھ باندھے وہ ملکہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا اس کے انداز میں ایک ڈھکا چھپا استحضا تھا یان سفو نے مٹھیاں بھینچ لی آنکھیں گلابی پڑنے لگی آپ کو اپنا کال بدلنا ہوگا طبیب سلطنت محل کے طبیب اپنے اقوال نہیں بدلا کرتے کیونکہ وہ مریض کی بہتری کو مقدم رکھتے ہیں چاہے طبیب کا سر ہی کیوں نہ کٹوا دیا جائے بہت دھرم تھا یان سوفو کو ایک دم اپنا آپ بہت بے بس لگا اس نے طبیب کے ساتھ کھڑے معالجوں کے چہروں کو دیکھا وہ سب ملے تھے ملے اور وہ چینی ملے نقوش والے اجنبی لوگ اور وہ چینی تھی وہ ان میں غیر تھی اس کے حلق میں آنسو گرنے لگے پرایا ملک پرایا محل یہ سب اس کے لیے اجنبی تھا آخر کیوں شاہ جین نے شادی کر کے اس کو یہاں بھیج وہ اب کیسے رہے گی یہاں شہزادیوں کی سیاسی ناخوش شادیاں اسے خود پہ ترس آیا آپ نے درست فرمایا طبیب صاحب آواز پہ وہ سب چونکے یان سوفوں نے گردن موڑی تالیاں مسکراتی ہوئی کامدار لباس پہلیوں سے اٹھائے چلی آ رہی تھی اپنی کنیزوں کو دور کھڑا کیے وہ تنہا قریب آئی تھی اور ان دونوں کے ساتھ آ کھڑی طبیب نے چونک کے اسے دیکھا اور یان سوفو اس کے کان سرخ ہونے لگے وہ کم از کم بندہ ہارا کی بیٹی کے سامنے اپنی بے بسی کا تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی شہزادی طبیب نے تعظیم پیش کی یان سفو نے صرف اسے گھورا آپ نے درست فرمایا طبیب صاحب مسکراتے ہوئے تالیہ نے بات جاری رکھی سنہرے بالوں پہ سجا تاج اور اس کی آنکھیں دونوں چمک رہی تھی آپ کا سر بھی کٹ جائے تو آپ کو اپنا کال نہیں بدلنا چاہیے یان سفو نے دانتوں پہ دانت جما لی سختی سے بھینج لی یہ بے بسی یہ لاچاری لیکن اگر تنخواہ کٹ جائے تو سنہری لٹ کو انگلی سے پیچھے کرتے شہزادی تاشا نے سوال پوچھا تو طبیب جاؤں گا میں سمجھا نہیں شہزادی تالیا کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے پہ ایک دم برہمی آ گئی چینی شاہ کی بیٹی ملاقہ کی ملکہ یہاں کھڑی ہو کے صرف ایک بیٹی کی حیثیت سے آپ سے سوال کر رہی ہے کہ آپ اس کے والد کی جان بچائیں اور آپ اس کا جواب میں قانون کی شکیں پڑھا رہے ہیں وہ غرا کے بولی تو طبیب نے ادب سے نظریں جھکائیں یان سفو کی مٹھیاں ڈھیلی پڑی وہ گم سم سی تالیا کو دیکھ رہی تھی صرف اسی لیے کہ ملکہ کی شکل آپ سے مختلف ہے آپ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ملکہ کو اذیت دینا چاہ رہے ہیں وہ طبیب کے جھکے چہرے پہ نظریں جھکائے پن رہی تھی اگر بات قانون کی ہے تو خاص مشیر کا عہدہ طبیب کے عہدے سے بڑا ہے میں سلطان کی خاص مشیر ہوں ابھی ابو الخیر کو حکم جاری کر سکتی ہوں کہ آپ کی تنخواہ آدھی کاٹ دی جائے اور یقین کریں میں دلیل کے طور پہ ایسے اعداد و شمار دکھا سکتی ہوں جو یہ ثابت کریں گے کہ آپ حق سے بڑھ کے تنخواہ لے رہے ہیں مگر میں ایسا نہیں کروں گی میں آپ کو ایک دوسرا موقع دوں گی پھر ملکہ کی طرف اشارہ کر کے تحکم سے بولی ملکہ سے معافی مانگی اور اپنا سر ان کے حکم کے آگے جھکا دیجیے نہ صرف آپ کی تنخواہ اور مراد بڑھیں گی بلکہ عزت بھی دگنی ہوگی یان صفو کے چہرے کی سرخی ظاہر ہو چکی تھی وہ بس تالیہ مراد کا چہرہ تک رہی تھی بنا پلک جھپکے سانس روکے بندہ ہارا کی بیٹی ابھی تک طبیعت سے مخاطب تھی جس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا دوسرا جا رہا کیونکہ اگر آپ نے انکار کیا تو میں قاضی وقت کے پاس فتویٰ لینے جاؤں گی کہ آپ من کرے حدیث ہیں نظر لگنے کا علاج حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر لگانے والے کے غسل کے پانی سے کیے جانے کا ذکر ملتا ہے جائیے طب نبوی کی کتاب کھولیے اور پڑھیے چینی ٹوٹکا ہماری حدیث سے زیادہ مختلف نہیں ہے ملکہ نے آپ سے چند بوندے پانی کی ہی تو مانگی ہے یہ سوچ کے انکار مت کیجیے کہ ملکہ تنہا ہے اگر آپ نے یا اس محل میں کسی ملے عہدے دار میں ارد گرد نظر دوڑا کے اونچی آواز میں بولی دوبارہ کسی چینی عورت کو تنہا جان کے اس پہ ظلم کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ملاقہ میں رہنے والی ہر چینی عورت اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی مجھ سمیت سینے پہ انگلی سے دستک دی کیونکہ میری ماں بھی چینی تھی اور میں نے بھی چین میں پرورش پائی ہے مجھے معاف کر دیجیے ملکہ طبیب فوراً جھکا اور ملکہ کے جوتوں پہ ہاتھ رکھا میری جان لے لیجیے مگر آئندہ حکم ادھوری نہیں ہوگی یان سفون نے قدموں میں جھکے طبیب کو نہیں دیکھا وہ بس گردن موڑے یک تک تالیا کو دیکھ رہی تھی پھر لبوں کو جنجش دی جاؤ حمام کا انتظام کرو اور پانی بھجواؤ سم نظریں اب بھی تالیا پہ جمی تھی وہ سامنے دیکھ رہی تھی پر اعتماد پر سکون نارمل سی وہ سب دور چلے گئے اور کنیزے پیچھے ہٹ دی تو سن سی کھڑی یان سفو نے اسے پکارا اس سب کا کیا مقصد تھا تالیا پوری کی پوری اس کی طرف گھومی تاج سے نیچے اس کے سنہری بال ہلکی ہوا سے کندھے پہ جھول رہے تھے اور چہرے پہ سادہ سی مسکراہٹ تھی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی ملکہ کہ میری ماں واقعی چین کی تھی اور میں نے چین میں ہی پرورش حاصل کی ہے کیونکہ جب چینی کوتوال کے مراستے خالی نکلے تو شب لازمی جاتا ہے یان سفو بالکل دھک سی رہ گئی لب کھل گئے تالیا نے لباس سے ایک شر سرخ ریشم میں لپٹا رول شدہ کاغذ نکالا یہ وہ مراسلہ ہے جو چینی کوتوال نے آپ کے نام بھیجا تھا آپ کا آدمی واپسی پہ جس سرائے میں ٹھہرا وہاں میرے آدمی نے مراسلے بدل ڈالے میں اصلی مراسلہ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں آپ کو دو باتیں بتانی وہ مراسلہ یان سفو کی طرف بڑھائے ہوئی تھی اور یان سفو بالکل بت بنی کھڑی تھی کوئی بھی رشتہ کوئی بھی تعلق غلط پیرائے پہ نہیں شروع ہونا چاہیے اس میں ہمیشہ سو فیصد سچائی ہونی چاہیے اس لیے یہ خط میں خود آپ کو پیش کرتی ہوں اس کو کھول کے پڑھ لیں یا چاہے تو اسے کھولے بنا میری دوسری بات سن لیں بولو وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی سوانیزے پہ آئے سورج تلے وہ دونوں باغ میں آمنے سامنے کھڑی تھی میں آپ کی دشمن نہیں ہوں میں مرسل شاہ کو آپ سے دور نہیں کرنا چاہتی میں مرسل شاہ کو صرف راجہ مراد سے دور کرنا چاہتی ہوں میں ان کو ایک مضبوط اور طاقتور سلطان بنانا چاہتی ہوں میرا اور آپ کا دشمن ایک ہی ہے اور وہ ہے راجہ مراد اور تم راجہ مراد کی بیٹی ہو تو پھر وہ مجھے سن باؤ کے گھر کھانے پہ کیوں نہیں لے کر گیا پھر وہ مجھ سے ڈرتا کیوں ہے اس نے کیوں اتنے سال مجھے خود سے دور رکھا اور اس کی مرضی کے خلاف میں واپس کیوں آئی ہوں یان سفو ہمیں اکٹھی کی اور اسے دیکھتی رہی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا میں نے ابو الخیر کو خزانچی اس لیے بنایا تاکہ سن باؤ کو ہم سرکاری اکابوں کی نظروں سے محفوظ الگ تھلگ رکھ سکیں سن باؤ اس سے بڑے کاموں کا اہل ہو سکتا ہے ہم اسے دوسرے کام لے سکتے ہیں ہم یان سفو کا لفظ اسے ایک لفظ پہ اٹک گیا جی ملکہ اگر آپ اس خط کو پڑھے بغیر جلا ڈالیں تو معیار آپ ہم ہو سکتے ہیں دو چینی عورتیں اور مقابل ہوگا سارا ملاقہ وہ رول ملکہ کی طرح بڑھائے مسکرا کے بولی تو یان سفو نے ایک نظر خط پہ ڈالی کیا تم نے پڑھا ہے کہ کوتوال نے تمہارے بارے میں کیا لکھا ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ میں خود کو اچھے سے جانتی ہوں وہ مجھے مجھ سے بہتر نہیں جان سکتا اور دوسری بات کیا تھی تالیہ کی مسکراہٹ مزید زخم خوردہ ہو میں جہاں سے آئی ہوں تھوڑے عرصے بعد وہاں واپس چلی جاؤں میں واپس جانے کے لیے آئی تھی ملاقہ سے ایک چیز لے کر جانے کے لیے کیونکہ میری دنیا میری زندگی اور میری محبتیں وہ سب وہاں ہیں یہاں میرا کچھ بھی نہیں ہے یان سفو کو جھٹکا لگا تھا اس نے بے یقینی سے اپروٹ اٹھا تم محل کے و آرام چھوڑ کے اپنے گاؤں چلی جاؤ میرے گاؤں میں محل نہیں ہے گھر ہے وہاں میں شہزادی نہیں ہوں عام لڑکی مگر میری محبتیں اور یادیں وہی ہیں وہاں کوئی ایسا تھا جس پہ میں نے دل ہارا تھا اور مجھے اسی کے لیے واپس جانا ہے یان سفو کے تنے اصاب ڈھیلے پڑتے گئے تو کیا وہاں تم کوئی محبوب چھوڑ کے آئے ہو پہلی دفعہ اس کے لہجے میں نرمی کھلی تالیہ نے اداسی سے مسکرا کے سر کو خم دیا جی ملکہ ایک آدمی تھا مجھے اتفاق سے ملا جو میری طرف دیکھتا بھی نہیں آنکھوں میں تنگو کامل کی نیم روشن ڈرائنگ روم کا منظر جاگا وہ جھک کے اسے جوس پیش کر رہی تھی وہ جو میرا نام بھول جایا کرتا تھا وہ صرف لباس میں آرٹ گیلری کے آفس میں اسرا اور اشر کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ اسے تاشا کہہ کر پکا رہا تھا وہ جو میرے جیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا وہ ڈائننگ ٹیبل کے مخالف سروں پہ بیٹھے بات کر رہے تھے اور گھائے غزال میز پہ رکھی تھی وہ جو مجھے بلا وجہ ڈان دیا کرتا تھا وہ لائبریری میں کھڑی تھی اور فاتح ورزش کے لباس میں تولیے سے گردن پوچھتا اسے تلخی سے کچھ کہہ رہا تھا مجھے اس کا وہی روپ پسند تھا اور مجھے وہی واپس چاہیے اور پھر دونوں ہاتھوں میں رول ملکہ کی طرف بڑھایا اب آپ اپنے تجسس کی تکمیل چاہتی ہیں یا خوابوں کی فیصلہ آپ کا ہے یان سکھو چند لمحے اس سرخ رومال کو دیکھتی رہی پھر اسے اٹھا لیا اور مڑ گئی اب وہ تیز تیز اندر کی طرف بڑھ رہی تالیا وہیں کھڑی رہی بازو سینے پہ لپیٹ لی اور اسے جاتے دیکھتی رہی برامدے میں داخل ہوتے ہی یان سفو دیوار پہ لگی مشل کی طرف بڑھی اور سرخ میں لپٹا کاغذ اس میں چھوڑ دیا دیا پھر ساتھ رکھی سلائی سلگائی اور مشل کا شولہ پھڑکا دیا آپ کی لپیٹوں نے ریشم کو فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیا کاغذ اور کپڑا دونوں جلنے لگے یان سفو برامدے کے سرے پہ آرو کیا فاتحانہ نگاہوں سے دور کھڑی تالیا کو دیکھا بندہ ہارا کی بیٹی مسکرائی اور سر کو پورا جھکا کے اٹھایا ملکہ کی گردن مزید بن گئی وہ عرصے بعد خود کو بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی اسے ایک دوسری عورت کا ساتھ چاہیے تھا اس کاغذ میں کیا تھا آخر کوتوال نے آپ کے بارے میں لکھا کیا تھا چیتا لیا اس دوپہر ایڈم نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشی کی تھی وہ دونوں سادہ جگہوں میں ملبوس ملاقہ کے بازار میں بھیس بدلے چل رہے تھے کاغذ خالی تھا ملکہ کی ایک کنیز نے شریفہ کو بتا دیا کہ ملکہ ملازم کو چین بھیج رہی ہے میرے تعقب میں تو ہم نے اس ملازم کو خرید لیا وہ چین گیا ہی نہیں وہ کتوال سے ملا ہی نہیں دونوں کاغذ خالی تھے تو آپ نے ملکہ کو بے وقوف بنایا نہیں ایڈم میں نے ملکہ سے سچ بولا میں نے اس کو اپنی طاقت بھی دکھائی اور اپنی کمزوری بھی وہ سمجھ گئی تھی کہ دوسرے کاغذ میں بھی کچھ نہیں اور اگر ہے بھی تو وہ میری جیسی طاقتور حلیف سے بڑھ کے نہ ہوگا اور اسے یہ تسلی بھی ہو گئی کہ میں شاہ شاخوں سے چھیننے نہیں آئی اس لیے اس نے بہتر فیصلہ کیا وہ دونوں اب بازار کے درمیان سے گزر رہے تھے صاف چہرے سادہ کپڑے اور چہروں پہ ٹوپی کا سایہ وہ بھیس بدل کے عام لوگ نظر آتے تھے بازاروں کی گہما گہمی اور رش عروج پہ تھا پھر بھی خاموشی سی محسوس ہوتی تھی نہ ٹریفک کا ہارن نہ موسیقی کی آوازیں مقدس خاموشی تھی جو اس دنیا میں جانے کتنی صدیوں سے تھی ایک دکان کے سامنے کہوے چائے کے لیے کرسیاں میزیں رکھی تھی وہ وہیں بیٹھ گئے ایڈم نے چائے منگوا لی اور خاموشی سے اسے دکھنے لگا جو بیزار سی بیٹھی ایک طرف چہرہ موڑ کے دیکھ رہی تھی آپ کل رات سے خاموش خاموش ہیں اور آپ نے آج یان سفو کو حلیف بنا لیا کیا اس سب کا تعلق فاتح صاحب کی باتوں سے ہے نے سرد محض سی نظریں اس کی طرف موڑی میں ان کے لیے ایک جھوٹی اور بدیانت لڑکی تھی اور رہوں گی کل رات جو انہوں نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد میں اپنی زندگی کی ترجیحات خود سیٹ کر رہی ہوں ایڈم وہ اب اپنے فرار کا راستہ خود ڈھونڈیں گے نہ میں ان پہ انحصار کروں گی نہ وہ مجھ پہ کل ہم الگ ہو گئے تھے اور میں میں کس گنتی میں ہوں بھائی اس نے منہ بسورا تم مورخ ہو تاریخ لکھو تاریخ بنانے کا کام مجھ پہ چھوڑ وہ خفکی سے بولی بیرا چائے لے آیا تو اپنے شیشے کی نازک پیالی اٹھا لی اور گرم گرم گھونٹ بھرنے لگی آپ ان سے ناراض ہیں ٹھیک ہے مگر مجھ سے کیوں ناراض ہیں کیا ان باتوں کی وجہ سے جو میں نے کل آپ سے کہی ساتھ ہی اپنی پیشانی پہ انگلی رکھی جیسے باتوں کا موضوع یاد دلایا ہو تالیہ نے ایک اچتی نظر اس پہ ڈالی تم نے درست کہا تھا جو لوگ اپنی فرنٹل لوب کا استعمال نہیں کرتے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں ڈرگز جھوٹ غلط چیزوں کے مگر کچھ لوگ سچ کے بھی ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ پریشانی سے سوچے بغیر دوسروں کے جذبات کا احساس کیے بغیر اگلے کو جج کر کے نصیحت شروع کر دیتے ہیں ایڈکشن ہر چیز کی غلط ہوتی ہے ایڈم بھاشن دینے کی بھی سچ بولنے کی بھی خالی پیالی میز پہ دھری اور خفگی سے چہرہ موڑ لیا ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا پھر اس نے اپنی پیالی رکھی اور اپنا دستہ کھول لیا دوات نکالی اور قلم میں ڈبو ڈبو کے لکھنے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے آپ کا ہر واقعہ اتنا بڑھا چڑھا کے لکھنا پڑتا ہے کہ بس اور شاہی مورخ کے طور پہ مجھے ہر جمعے کے روز یہ صفات دربار میں سنانے ہوتے ہیں اور پھر ان کو شہر کی تمام کتب خانوں میں پہنچانا ہوتا ہے تاکہ ان کو محفوظ کیا جائے اور ملک بھر میں ان کی نقول لکھ لکھ کے بھیجی جائے یہ کتاب ایک قسطوار ناول کی طرح ہے جس کو ہر ہفتے پڑھا جاتا ہے اور یہ ہم اس ہفتے سے چین اور پرتگال بھی بھیجیں گے جہاں لکھتے لکھتے اسے احساس ہوا کہ وہ خاموش ہے تو سر اٹھایا تالیا گردن موڑے اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں کھڑکی سی بنی تھی اور اندر باورچی تھا ایک آدمی سامنے کھڑا اس کو باروب انداز میں کہہ رہا تھا مجھے وزیر خزانہ ابو الخیر نے بھیجا ہے اس ماہ کا محصول ادا کر ساتھ ہی ایک کاغذ اس کے سامنے کیا یہ تو محمود مرنی ہے ایڈم نے سرگوشی کی خاموشی سے اس کو دیکھے گئے محصول میں دو گنا اضافہ کر دیا گیا ہے کیا سلطان کو ہم پہ ترس نہیں آتا باورچی احتجاجن دبا دبا سا بولا محمود مرنی آگے ہوا اور کوہنیا کھڑکی پہ رکھ کے جھکا میں ظاہر کروں گا کہ تمہاری ایک گستاخی میں نے سنی ہی نہیں ہے اس لیے محصول دو غراتے ہوئے ہتیلی پھیلائی باورچی کے کندھے ڈھلک گئے وہ چپ چاپ اندر گیا اور پھر واپس آ کے ایک بھاری تھیلی اس کے ہاتھ پہ رکھ محمود نے تھیلی لی اور باہر کی طرف بڑھ گیا تالیا فوراً اٹھی اور بظاہر عام سے انداز میں چلتی اس کی تعقب میں ہو لی وہ اب دوسری دکان کی طرف جا رہا تھا وہ چوہے کی ٹوپی میں چہرہ چھپائے سینے پہ بازو لپیٹے ایک دکان کے چھپر تلے کھڑی اس کو دیکھی گئی چائے کی ادائیگی کر کے ایڈم بھی ساتھ آ کھڑا ہوا یہ محمود مرنی کس چیز کے پیسے لے رہا ہے دکانداروں سے چیتالیا محصول کے تالیا کی سوچتی آنکھیں دکانوں پہ جم محصول کیا ہوتا ہے ٹیکس گورنمنٹ ٹیکس ملک کے ہر شخص سے ٹیکس وصول کر کے ایک جگہ بھرا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قومی خزانہ محمود اب دوسرے دکاندار سے روب سے محسول مانگ رہا تھا ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ٹیکس قومی خزانے میں ہی جاتے ہیں محمود مرنی بڑے سے تھیلے میں ہر دکان سے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بھر کے اگلی دکان کی طرف بڑھ جاتا تھا ہمارے ٹیکس قومی خزانے میں نہیں جاتے بلکہ قومی خزانے میں ہوتے ہی ہمارے ٹیکس اس لیے تو قومی خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا کیونکہ لوگ تو ہر ماہ ہر سال ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں ایڈم گلی کے آخری میں ایک بھگی کھڑی تھی محمود تھیلا لیے اس تک آیا سپاہیوں نے اندر رکھا اور صندوق کھولا اس ساری تھیلیاں اس میں الٹ دی مگر سیاست دان وغیرہ کہتے ہیں کہ قومی خزانہ خالی ہونے والا ہے وہ سب کیا ہوتا ہے کچھ دیر بعد بھگی ایک عمارت کے سامنے کھڑی تھی وہاں صندوق نکالے گئے اور ایک بڑے کمرے میں لے جا کے جہاں ایسے کئی صندوق رکھے تھے یہ وزارت خزانہ کا ایک کمرہ تھا سیاست دان بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان کا جھوٹ بولنے سے کیا جاتا ہے صندوقوں کے کمرے میں اب چند افراد کھڑے ہر صندوق کا حساب کتاب کاغذوں پہ تحریر کر کے ان کو تالے لگا رہے تھے تو یہ محصول قومی خزانے میں بھرنے کے بعد کہاں جاتا ہے ایک عہدیدارہ وزیر خزانہ کی محل والے حکم نامے دکھا کے چند صندوقوں کو مختلف گاڑیوں میں لاد رہا اس سے حکومت کے اداروں میں تنخواہیں دی جاتی ہیں پولیس فوج عدلیہ وغیرہ کے دفتر اور تنخواہیں اسی لیے سرکاری ملازم عوام کے ملازم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی تنخواہ ٹیکس پیئر منی سے آتی ہے اس کے علاوہ اس محصول سے سڑکیں پل اور دوسرے ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں کیا تم نے اپنی کتابوں میں یہ سب نہیں پڑھا مگر یہ تو آئیڈیل منظر نامے میں ہوتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں کیا ہوتا ہے چیتالیہ صدوقوں سے بھری ایک گاڑی ابوالخیر کی حویلی محمود مدنی نے صندوق اتروائے اور انہیں بڑے کمرے میں پہنچا دیا صندوقوں کے اوپر تالیہ بنت مراد کی مسجد کا نام درج تھا ابو الخیر نے چار صندوقوں میں سے ایک کو الگ کیا اس سے مسجد کی بنیادیں کھدوانے کا حکم دیا اور اس کو روانہ کر دیا ہمارے جیسے ملکوں میں اس محصول کا تھوڑا سا حصہ ملک اور ملکی اداروں پہ خرچ کیا جاتا ہے باقی سب مل کے کھاتے ہیں ہر عہدے دار اس کے اندر سے اپنا حصہ الگ کرتا ہے اسی کو کرپشن کہتے ہیں جیسے جتنا مال ابو الخیر مسجد کے نام پہ نکلوائے گا اس میں سے تھوڑا سا تعمیر کے لیے بھیجے گا اور باقی خود رکھے گا باقی تین صندوقوں سے اس نے اشرفیاں نکلوا کے لکڑی کے تین خاص صندوقوں میں بھری ایک خود رکھا اور دو صندوقوں کو گاڑی میں لاد دی یعنی ان غریب محنت کش لوگوں نے اعتماد کر کے ابو الخیر اور سلطان کو جو محصول دیا ہے یہ حکمران اسی محصول کو اپنی دولت کی بڑھوتی کے لیے خرچ کرتے جاتے ہیں اب وہ گاڑی بان کو رات کی تنہائی میں حکم دے رہا تھا کہ یہ صندوق شہزادی تاشا کے محل میں خاموشی سے پہنچا دیے جائیں ہاں ایڈم اسی لیے ملک کے حکمران صادق اور امین ہونے چاہیے تاکہ وہ اس محصول کی امانت کو نبھا سکیں ابو الخیر کی طرح اپنی اور اپنے دوستوں کی دولت میں اضافہ نہ کریں رات کی تاریکی میں وہ صندوق تاشا کے محل میں لائے گئے اور خاموشی سے اس کی خواب کامی رکھ دیے گئے اچھا میں بچپن سے سمجھتا تھا کہ سیاستدان جو قومی خزانہ لوٹتے ہیں یعنی جو کرپشن کرتے ہیں وہ دراصل ملک کا پیسہ ہوتا ہے جیسے ملک میں کوئی خزانے کے کنویں ہوں جو بھرے ہوں اور بس اس کو وہ لوٹ رہے ہوں اور میں سوچتا تھا کہ خیر ہے اگر تھوڑی بہت کرپشن سیاستدان کر بھی لیں تو چلو ملک پہ خرچ بھی تو کر رہے ہیں نا وہ ابو الخیر اب دفتر میں بیٹھا کاغذوں پہ حساب کتاب تحریر کر رہا تھا بنیادیں ڈلوانے کا خرچہ اس نے تین گنا بڑھا کے لکھا جو کام ایک اشرفیوں سے بھرے صندوقوں سے ہو جانا تھا اس نے اس کی قیمت تین گنا تحریر کیا اور دستخط کر دیا ملک کا کوئی خزانے کا کنواں نہیں ہوتا قومی خزانہ صرف محصول پہ مبنی ہوتا ہے ملک کے لوگ اس کو بھرتے ہیں اور بھرتے جاتے ہیں اگلی صبح کاغذات کو تصدیق کے لیے ہارا کو بیچ دیا گیا راجہ مراد نے مسکرا کے تفصیلات پڑھی اور مہر لگا دی یعنی جب سیاستدان کرپشن کرتے ہیں تو دراصل وہ ہر غریب آدمی کی تنخواہ کا ایک حصہ چوری کر رہے ہوتے ہیں یعنی ابو الخیر جو صندوق راجہ مراد کو بھیجتا ہے وہ اسی طرح مختلف فنڈ سے نکالا گیا حصہ ہوتا ہے مسجد کی بنیادوں کے لیے دیا گیا فنڈ کاغذوں میں پورے کا پورا ایمانداری سے استعمال ہونا لکھا گیا اور کاغذ رجسٹر کی صورت الماری کی زینت بن گئے بالکل اور تم مجھ جیسے چوروں کو ناپسند کرتے ہو جو صرف امیروں سے چراتے ہیں اصل چور تو یہ حکمران ہیں جو غریبوں سے چراتے ہیں ایڈم نے آنکھیں چھوٹی کر کے تالیہ کا چہرہ دیکھا اس بات پہ میں اپنی رائے محفوظ رکھوں گا وہ ابھی تک ان دکانداروں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بقایا جمع پونجی گن رہے تھے وہ خالی میدان جہاں مسجد کی تختی لگی تھی وہ خالی تھا وہاں تھوڑی سی کھدائی کی گئی تھی مگر ان کھوکھلی جڑوں پہ کوئی عمارت کھڑی نہیں کی جانی تھی مسجد کے نام پہ قومی خزانے سے نکلوائے گئے چار صندوقوں میں سے ایک یہاں لایا گیا تھا ایک ابو الخیر نے رکھا تھا اور دو اس نے تالیہ کو بھجوا دیے تھے اسے کرپشن کہتے ہیں بدنوانی باؤ کے خوبصورت گھر پہ دوپہر اتری تھی صحن میں لگے کنویں کی منڈیر پہ جھکا فاتح رسی سے ڈول باہر کھینچ رہا تھا کرتے کی آستین اوپر چڑھائے وہ پسینے میں بھیگا تھا مگر چہرہ سنجیدہ اور پرسکون تھا ماتے کی سب پٹی بھی گیلی ہو چکی تھی گاہے بگاہے وہ کنویں کی اندرونی دیوار کا جائزہ بھی لیتا تھا تالیہ نے دیوار سے وہ پتھر کیسے نکالا تھا جس کو کنویں کے پانی میں ڈالنے سے صحن کے اندر سے سیڑھیاں نکلی تھیں وہ قطن واقف نہ تھا لیکن خیر بغیر چابی کے وہ اس دروازے کو کھول بھی نہیں سکتے تھے چابی انہیں چابی چاہیے تھی پانی کا ڈول اوپر آیا تو اس نے اس گھڑے میں انڈیلا تبھی دروازے پہ دستک ہوئی فاتح نے انگوٹھے سے پیشانی کا پسینہ پہنچا اور گھڑا رکھ کے دروازے کی طرف آیا باہر محمود مرنی کھڑا تھا سرکاری یونیفارم پہنے وہ سنجیدہ لگتا تھا فاتح نے ایک نظر اس کے پیچھے ڈالی جہاں فاصلے پہ بگی اور سرکاری سپاہی کھڑے نظر آتے تھے سن باؤ وانگلی سے خراج وصول کرنے آیا ہوں اس نے سادہ انداز میں کہا مالک گھر نہیں ہے مگر خراج کی تھیلی وہ رکھوا گیا تھا میں لاتا ہوں بلکہ تم اندر آ جاؤ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں محمود مرنی کو اشارہ کیا محمود نے پیچھے دیکھا اور سپاہیوں کو وہیں رکنے کا کہا پھر فاتح کے ہمراہ اندر داخل ہوا دروازہ بند ہوتے ہی محمود کے چہرے پہ بے چینی پھیل گئی وہ تیزی سے گھوم کے اس کے سامنے آیا اور پریشانی سے فاتح کو دیکھا تم نے کہا تھا تم ہمارے لیے کچھ کرو گے اب بتاؤ کیا تم ہمیں آزاد کروا سکتے ہو سارا روپ سارا تنتنا ختم ہو گیا اور وہ فاتح کے سامنے ڈھل کے کندھوں والا غلام لگ رہا تھا ابو الخیر کے آگے بے بس تھا فاتح نے تپائی پہ دھری تھیلی اٹھائی اور اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اسے تسلی دی محمود بن مرنی تمن چند غلاموں میں سے ہو جن پہ ابو الخیر بھروسہ کرتا ہے اور ان کو باہر جانے کی اجازت ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم بھی آزاد ہونا چاہتے ہو میں نے مالک کے ساتھ کبھی دغا نہیں کیا مگر مجھے نفرت ہے مالک سے وہ مجھے خرید کے نہیں میرے گاؤں سے اغوا کر کے لایا تھا اس کے آدھے سے زیادہ غلام ناجائز غلام ہے مجھے بتاؤ فاتح ہم کیسے آزاد ہوں گے فاتح نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا وانگلی تمہیں اس قید سے نجات دلائے گا وہ ابھی آنے والا ہے تم اس سے بات کرو اور اپنی کہانی اس کے سامنے رکھو وہ تمہارا کیس لے کر قاضی وقت کے پاس جائے گا اور قاضی ابو الخیر کو حکم جاری کرے گا کہ تمام ناجائز غلام آزاد کیے جائیں یوں وانگلی کی کوششوں سے مرسل شاہ کے دور میں نیا قانون پاس ہوگا جس کے مطابق تمام ناجائز غلام آزاد ہو جائیں گے محمود مرنی نے الجھن سے اسے دیکھا تم تو یوں بتا رہے ہو جیسے تم نے ہماری قسمت پڑھ رکھی ہو فاتح دھیما سا مسکرایا وانگلی ایک عظیم انسان ہے اور میں اس بات سے واقف ہوں کہ وہی تم لوگوں کو نجات دلائے گا یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی جائے گی باہر گھوڑے کی آواز آئی تو محمود مرنی چونکا فاتح نے گہری سانس لی تم اندر بیٹھو میں کہوہ بنا کے لاتا ہوں تمہیں صرف ایک دفعہ وانگلی سے بات کرنی ہے تو فوراً راضی ہو جائے گا محمود مرنی پھیکا سا مسکرایا اس کی بے بس آنکھوں میں امید جاگی اللہ کرے ایسا ہی ہو کچھ دیر بعد وان فاتح رسوئی سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں تش تھا جس پہ ننی چینی پیالیاں اور چائے دان رکھی تھی ساتھ میں شہد کی بوتل تھی اس نے تشت برآمدے کی میز پہ رکھا اور چینک سے پیالیوں میں کہوا انڈیلنے لگا سامنے آرام کرسی پہ وانگ لی بیٹھا مقابل براجمان محمود مرنی کو سن رہا تھا جو پریشانی سے اسے اپنی داستان سنا رہا سب جانتے ہیں سن باؤ کے ملاقہ کے قانون میں غلام دو طرح سے بنائے جا سکتے ہیں یا تو وہ جنگ کے قیدی ہوں یا پھر منڈی میں باقاعدہ معاہدہ کر کے ان کو خریدا گیا ہو مگر ابو الخیر لوگوں کو اغوا کر کے لاتا ہے اور جبری غلام بنا لیتا ہے اس کو راجا کی سرپرستی حاصل ہے یوں اس کو مفت میں غلام مل جاتے ہیں ہم سب آزاد ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے فاتح نے جھک کے تشت سن باؤ کے سامنے کیا اس نے آرام سے پیالی اٹھائی اور لبوں سے لگائی فاتح تشت لیے محمود منی کے پاس گیا آنکھوں میں مسکرا کے اسے حوصلہ دیا محمود نے پر امید سا مسکراتے اٹھایا اور سن باؤ کو ذرا اعتماد سے مخاطب کیا سن باؤ آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہمارا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے ہم کس طرح ابو الخیر کے خلاف کھڑے ہوں فاتح اب تشت لیے پیچھے کونے میں جا کھڑا ہوا کمر پہ ہاتھ باندھے وہ منتظر سا سن باؤ کو دیکھنے لگا محمود مرنی تم جانتے ہو میں بھی ایک غلام تھا تائی جان جی اس لیے ہمیں لگا کہ آپ ہمارا درد اور مجھے بھی جبری طور پر غلام بنایا گیا تھا میں شاہ چین کے پاس کمری میں آیا تھا اور مجھ پہ بہت ظلم ڈھائے گئے مگر میں ڈٹا رہا میں نے اپنے آقا کے دل میں جگہ بنائی میں نے محنت کی اور مجھے ان کا قرب حاصل ہوا مجھے بڑے بڑے عہدے ملے اور میں آج آزاد ہوں ملک ملک گھومتا ہوں جہاں چائے رہتا ہوں مگر ہر دن کے اختتام پہ اپنے آقا کو خط لکھ کے ساری صورتحال سے آگاہی دیتا ہوں میں آج بھی شاہ چین کا غلام ہوں اور سن باؤ نے پیالی رکھی اور آگے کو جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مجھے اس غلامی پہ فخر ہے پیچھے کھڑے وان فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی میں نے آج تک شاہ چین کے خلاف دوسروں سے مدد نہیں مانگی میں نے اپنے آقا سے محبت کی اور وفاداری نبھائی ہر غلام کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے یہ سوچنا بھی مت کہ میں کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بغاوت کا مشورہ دوں گا آج تم آ گئے ہو اور میں نے معاف کر دیا لیکن اگر دوبارہ آئے تو میں ابو الخیر کو سب کچھ بتا دوں گا اس لیے گھر جاؤ اور اپنے آقا کی خدمت کرو غلام ہر طرح سے بنائے جاتے ہیں اور یہ ان کی قسمت ہوتی ہے کہ انہیں اپنے مالک کی خدمت کرنی ہوتی ہے تم بھی میرے جیسا مقام حاصل کر سکتے ہو اپنی وفا اور محنت سے اور یاد رکھنا ملاقہ کا کوئی رئیس کوئی قاضی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا کیونکہ سب کے گھروں میں جائز اور ناجائز غلام موجود ہیں محمود مرنی خاموشی سے اٹھا تھیلی اٹھائی اور فاتح پہ ایک دکھ بھری جتاتی نظر ڈال کے مڑ گیا دروازہ کھل کے بند ہونے کی آواز آئی مگر فاتح اپنی جگہ سے ہل نہ سکا وانگ لیا پیالی سے گھون گھون پی رہا تھا اس کے چہرے پہ ہلکا سا ملال تھا مجھے ان غلاموں سے ہمدردی ہے فاتح مگر میں اس اجنبی دیس میں اجنبی ہوں میں کبھی بھی ان غلاموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر تمہیں میری پیشانی لکیروں میں کوئی تحریر ایسی نظر آئی ہے تو یقین کرو تم نے غلط پڑھا ہے وانگلی نے پیالی رکھ دی اور آنکھیں مون لی وہ تھکا ہوا لگتا تھا اور فاتح بالکل سن کھڑا تھا پتھر کا بت ہو کوئی جیسے ٹوٹا ہوا خواب ہو کوئی جیسے بندہ ہارا کے محل کی بھی کھڑکیوں سے دور نیچے ٹھاٹے مارتا سمندر دکھائی دیتا تھا تالیا کی خواب گاہ میں دو صندوق کپ کے لا رکھے گئے تھے اور وہ ان کو کھولے بیٹھی تھی اوپر چاولوں کی تہ لگی تھی تلاشی کے وقت ابو الخیر کے ملازم نے یہی بتایا تھا کہ یہ دم کیے گئے چاول ہیں جو شہزادی کے لیے بھجوائے گئے ہیں طے ہٹاؤ تو اندر ریشمی کپڑے میں سکے بھرے تھے یقیناً یہ کرپشن کے سکے راجا مراد کو بھی چاولوں اور دالوں کے نیچے چھپا کے بھجوائے جاتے ہوں گے صاف شفاف کرپشن جس کا کوئی سراخ نہیں لگا سکتا خیر اس نے صندوق بند کیا اور کھڑکی میں رکھی گھڑی کی ریت دیکھی سپہر کا وقت تھا راجہ اس وقت حکومتی امور میں مصروف رہتا تھا ابھی کمرے میں نہیں آیا ہوگا ایک خیال سا اس کے ذہن میں کچھ دیر بعد وہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے کی خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی راجا اندر نہیں ہے پہرے داروں نے ادب سے اطلاع دی میں ان کے لیے خاص تحفہ لائی ہوں انتظار کر لوں گی وہ بظاہر خوشی بھرے جوش سے بتاتی اندر چلی آئی وہ اسے روک بھی نہ سکے اندر آتے ہی اس نے تھیلی میز پہ رکھی اور جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اسے کھولا ہر خانہ کنگالا بستر صفائی سے الٹ پلٹ کیا چابی تو درکنار وہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو قابل توجہ ہو سوائے کپڑے کچھ اشرفیاں کچھ کاغذ مہر کتابیں وہ آخری صندوق بند کرنے لگی تو ٹھٹکی اندر ایک بوتل رکھی تھی خالی بوتل بوتل دیکھ کے ذہن میں جھماکا سا اس نے آنکھیں بند کی ایک خواب سا ذہن کے پردے پہ چلنے لگا وہ الماری کھولتی ہے بوتل نکالتی ہے اس کے اندر مایا سا بھرا ہے اور پیندے میں سکہ اور چابی تیر رہی ہے وہ بوتل سے مشروب پی لیتی ہے اور چابی نکال کے جوڑ دیتی ہے وہ لمحہ امر ہو جاتا ہے اندھیر رستہ اوپر تاروں بھرا آسمان اور وہ ایک ستارے کو دیکھتی چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے جیسے خواب میں اسے کوئی رستہ دکھا رہا ہے کوئی روشنی سی اس کی راہ ہے وہ چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے یہاں تک کہ اسے وہ سیڑھیاں نظر آتی ہیں وہ نیچے اترتی جاتی ہے آگے وہ قدیم دروازہ ہے وہ زنجیروں سے لپٹے اس کے تالے میں چابی گھساتی ہے اور زیر لب بڑبڑاتی ہے باپا اگر الور سنگائی کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کیا ہوا میں خود جاؤں گی اور خزانہ ڈھونڈ کے لاؤں گی وہ زیر زمین راہداریوں میں چلتی جا رہی اوپر بارش برس رہی ہے نیچے دو دریا ہیں پھر سیڑھیاں جن کو عبور کر کے وہ اوپر آتی ہے اور ڈھکن ہٹا کے زمین پہ باہر کو نکل آتی ہے پھر ڈھکن برابر کر کے سیدھی ہوتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے وہ ایک چرچ میں کھڑی ہے لکڑی کے دس قطار در قطار لگے ہیں سلیب جگمگا رہا ہے موم بتیاں بجھی ہیں اور وہ چرچ کے وسط میں حیران پریشان کھڑی ہے آوازوں نے ارتکاز توڑا تو تالیا نے چونک کے آنکھیں کھولی وہ راجہ مراد کی خوابگاہ میں خالی بوتل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی یہ وہی بوتل تھی جو کم سن تالیا نے پی کے پھینک دی تھی اس نے جلدی سے بوتل اندر واپس رکھی اور چیزیں درست کرتی خوابگاہ کے بست میں آ کھڑی ہوئی بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اب یوں سست روی سے کھڑی تھی جیسے کافی دیر سے باپا کی منتظر ہو راجا کسی سے تیز تیز بات کرتا ہوا آ رہا تھا بند دروازوں کے باوجود اس کی آواز سنائی دیتی تھی وہ اپنے کسی خاص قادم کو مصروف انداز میں ہدایات دے رہا تھا اگر کشتی میں سراغ ہو گئے ہیں تو نئی کشتی لے لو مگر میں نہ سنوں کہ کشتی نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی دیر سویر ہوئی ہے دروازہ کھلا اور وہ بولتا ہوا اندر داخل ہوا پھر کمرے کے وسط میں کھڑی تالیا کو دیکھ کے رکا ہاتھ سے خادم کو جانے کا اشارہ کیا تم یہاں ساتھ ہی اس نے فوراً اپنی الماری کو دیکھا جس کے اندر بوتل چھپی پڑی تھی جی میں تحفہ لائی تھی وہ مسکرا کے بولی اور میز پہ رکھی تھیلی کی طرف اشارہ کیا مراد آگے آیا اور تھیلی اٹھا کے انگلیوں کے پوروں سے ٹٹولی جیسے اشرفیاں محسوس کی ہوں ابو الخیر کے تحفوں میں سے ایک نظر آنا اچھا لگا مجھے ہلکا سا مسکرایا اور اسے واپس رکھ دیا پھر اپنی کبا کندھوں سے جھٹک کے برابر کی اور تالیا کے مقابل آ کھڑا ہوا شاہی کبا میں ملبوس ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے کندھے تک آتے والوں والا مراد اب اپنی اکابی نظریں اس پہ جمائے ہوئی تم اس دنیا سے مانوس ہوتی جا رہی ہو ہونا بھی چاہیے آخر مجھے یہی رہنا ہے وہ مصنوعی سا مسکراتی رہی مگر تم پھر میرے کمرے کی تلاشی کیوں لے رہی تھی لیکن وہ تیار تھی اسی طرح مسکرا کے بولی جانتے ہیں اس دوسری دنیا میں میں کیا تھی کیا تالیا آگے بڑھی اور چہرہ راجا کے کان کے قریب کر کے سرگوشی کی میں وہ تھی جو بنا چاپ دروازوں کے اندر گھس جاتی تھی دیواروں پہ رینگ کے اوپر چڑھ جاتی تھی الماریوں اور صندوقوں کے اندر داخل ہو جاتی تھی جیسے ناگن ہو کوئی راجا نے ابرو اٹھایا جیسے بلی ہو گئی وہ سرگوشی میں بولی اور پھر کندھوں سے اپنا ریشمی لباس سرا جھٹکا اور مسکرا کے ہٹ گئی راجا پر سوچ نظروں سے اسے باہر جاتے دیکھنے لگا راہداری میں تیز تیز آگے بڑھتی تالیا کی پیشانی پہ پسینے کی چند بوندے جن کو اس نے ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کے صاف کر دیا تھا راجا سے ایک دفعہ پھر اسے ہلکا ہلکا سا خوف آنے لگا تھا قدیم ملاقہ کے بازار میں ایک جگہ ایک خوبصورت سا چائے خانہ بنا تھا عام سرائے اور قہوہ خانوں کے برکس یہ قدرے الگ تھلگ تھا اور چاروں طرف سے سبز گھاس سے مزین باغیچے سے گھرا تھا عمارت کے اندر نیم تاریخ سا طویل ہال تھا جہاں میزیں کرسیاں لگی ہر جگہ سرخ پردے اور سرخ کاغذی غبارے نظر آتے تھے وہ چینی چائے خانہ تھا اور وہاں صرف چینی افراد کام کرتے تھے تقریباً سب وہی تھے جو ملکہ یا انصوفوں کے چینی وفد میں آئے تھے اور یہاں آ کے مقامی عورتوں سے شادی کر کے یہیں بس گئے تھے اس چینی چائے خانے کا نام جیا تھا جیا قدیم چینی میں چائے کو کہتے تھے یہ لفظ پھر جیا سے چا بنا جس سے چائے اخذ کیا گیا جیا اس زمانے میں بھی ایک پرانی اور کلاسیکل اصطلاح تھی اور چائے خانوں کا نام اس پہ رکھنا کسی اعلیٰ اور ادبی ذوق کے حامل شخص کا کام تھا اور وہ شخص کوئی اور نہیں تین نگینوں والا غلام وانگ لی تھا اس بھی سن باؤ وانگ لی جیا کے اندر ایک میز پہ براجمان خوشگوار انداز میں محو گفتگو تھا سامنے شہانہ لباس میں چند اعلیٰ عہدیدار بیٹھے اس کو سن رہے تھے فاتح اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا جھک کے چینک سے پیالی میں دھار کی صورت چائے رہا تھا وہ کرتے کی آستینیں پیچھے چڑھائے سنجیدہ اور خاموش نظر آتا تھا سامنے بیٹھے شخص نے پیالی اٹھاتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھا اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں وانگلی یہ کون ہے سن باؤ نے مسکرا کے اسے دیکھا جو اب سنجیدہ سا کھڑا تھا یہ میرا نیا غلام ہے میں نے ابو الخیر سے اسے خریدا ہے اچھا تو یہ ہے وہ غلام جس کے اوپر لمبی لمبی بولیاں لگائی گئی تھی دوسرے شخص نے دلچسپی سے اسے دیکھا وہ لمبے بالوں اور داڑھی والا درمیانی عمر کا آدمی تھا فاتح نے ادب سے سر کو خم دیا ایسے کہ نظریں اس پہ جمائے رکھی جھکائی نہیں کہاں سے آئے ہو تم داڑھی والے نے دوستانہ انداز میں پوچھا ابول خیر کی حویلی سے اس نے دوسری پیالی میز پہ رکھی اور سر جھکائے چینک سے کہوا اندر انڈیلا دیکھنے میں اعلیٰ ہس کے لگتے ہو پیچھے سے کہاں کے ہو داڑھی والے نے اسی دلچسپی سے پیالی اٹھاتے ہوئے پوچھا قاضی صاحب کا مطلب ہے کہ ابو الخیر کے پاس کس علاقے سے آئے تھے وانگلی نے وضاحت کی فاتح نے بس خاموش نظریں گھما کے وانگلی کو دیکھا اور پھر ایک اسپاٹ نظر قاضی پہ ڈالی ابو الخیر کے پاس لوگ آتے نہیں ہیں لائے جاتے ہیں چبا چبا کے بولا تو میز پہ سناٹا چھا گیا قاضی نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور کھوجتی نظروں سے اس غلام کو دیکھا جو چینک اٹھائے بات کہہ کے پلٹ گیا تھا تم ابو الخیر پہ الزام لگا رہے ہو وہ وزیر خانہ ہے اور ہمارا دوست ہے دوسرے آدمی نے پیچھے سے ناگواری سے تنبی کی وانگلی بھی ہلکا سا کھنکارا فاتح کا الزام ضروری نہیں ہے کہ غلط ہو مگر سفارت کارانہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے یہ درست ہے کہ ایسے آدمی پہ الزام لگانے سے ڈرنا چاہیے جس کے ماشاء اللہ اتنے رئیس اور عمرہ دوست ہوں خوش مزاجی سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا وہ جو آگے چلتا جا رہا تھا ایک دم رکا نہایت ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی تو ثابت ہوا کہ سفارت کار آخر میں سفارت کار ہوتا ہے کوئی انسان اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا نہ وانگ لی جو ان اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ سفارت کارانہ تعلقات نہیں خراب کر سکتا تھا اور وہ دھیرے سے پلٹا تو اس کی آنکھوں میں تپش تھی اور نہ وہ خود اپنے اصل روپ کو زیادہ دیر تک مسئلے کے پردے میں چھپا سکتا تھا اس کے اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا تشت قریبی میز پہ ڈالا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واپس ان کے سامنے آیا پھر میز کے دونوں کناروں پہ ہاتھ رکھے اور ان کی طرف جھکا یوں کہ چہرہ ان تینوں کے سامنے تھا میرا نام فاتح بن رامزل ہے مجھے اللہ نے ہر طبقے میں سے گزار کے اس مقام تک پہنچایا ہے میں نے رئیسوں کی دوستی بھی دیکھی ہے اور شاہوں کے محلوں میں ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں میں اعلیٰ سواریوں میں بھی گھوما ہوں اور میں نے ملک ملک کی سیر بھی کی ہے میں کسی کی عمارت یا طاقت کے روب میں نہیں آیا کرتا نہ میں طاقتوروں کی دوستی کے چھن جانے سے خوفزدہ رہتا ہوں میں نے اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودی ہوئی ہیں مالک مجھے ان چیزوں سے مت ڈراؤ جن سے فاتح نہیں ڈر سکتا بھلے سامنے قاضی وقت ہو یا وزیر خزانہ میں ملاقہ کے ان بے بس غلاموں کے حقوق کے لیے آخری سانس تک لڑتا رہوں گا پھر سیدھا ہوا ایک نظر ان تینوں کے دم سادے چہروں پہ ڈالی اور مڑ گیا پھر اندر جانے کے بجائے تیز تیز باہر کی طرف قدم بڑھا دیے وہ پیچھے سے کیا کہہ رہے تھے اسے پروان آتی باہر آ کے گھاس پہ وہ رکا اور گہرے گہرے سانس لیے دن ڈھل رہا تھا سورج غروب ہو رہا تھا چند گھوڑے باہر گھاس کے اس پار کھڑے تھے کچھ ٹہل رہے تھے ایسے میں وہ آسمان کا نارنجی پن دیکھنے لگا اور تبھی نگاہ ہٹائی تو سامنے ایک سنگی پتھر پہ خانے کے دروازے کے ساتھ ایڈم بیٹھا نظر آیا اس کے ہاتھ میں دستہ تھا اور دوسرے پتھر پہ دوات لکھے وہ قلم ڈبو ڈبو کے اس پہ کچھ لکھ رہا تھا فاتح کو اپنی طرف دیکھتا پا کے ایڈم نے صرف ایک دفعہ نگاہ اٹھائی اور واپس اپنا کام کرنے لگا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو وہ یقیناً فاتح سے ملنے آیا تھا مگر ماحول ایسا تھا کہ وہ مل نہیں سکتا تھا اس لیے نظر انداز کیے بیٹھا رہا مگر وان فاتح کے ذہن میں ایک دم جھکڑ سے چلنے لگے یادوں میں جھماکہ سا ہوا اور کچھ یاد آیا دو ڈھائی سال پہلے وہ کار میں بیٹھے لمبے سفر پہ جا رہا تھا ڈرائیور کار چلا رہا تھا اور وہ پچھلی نشست پہ بیٹھا اینک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا جس کے سرور کے اوپری حصے پہ بنگا رایا ملایو یعنی ملایا کا پھول اور نیچے آدم بن محمد لکھا تھا صفحے پہ لکھی تحریر پڑھ کے وہ مسکرا رہا تھا اور یہ اسی ماہ کی بات ہے جب وانگلی کے چائے خانے جیا میں ہوئی ایک شام گرم بحثوں کی نظر ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا رئیسوں اور قاضی کے خلاف اور کرنے لگا غلاموں کی حمایت جن کو قید کرتے تھے با اثر لوگ اغوا کر کے اور بولا وہ بھری محفل میں آواز بلند کر کے نہیں ڈرتا میں رئیسوں کی دوستی کے چھن جانے سے کیونکہ اللہ نے مطمئن کر رکھا ہے میرا نفس شاہوں کی دوستی سے گھوما ہوں میں اعلیٰ سواریوں میں رہا ہوں میں اونچے محلوں میں پھرا ہوں میں ملک ملک اپنے ہاتھوں سے کھودی ہے میں نے قبریں تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوف زدہ نہیں کرتی لڑتا رہوں گا بےکس غلاموں کی آزادی کے لیے آخری دم تک کیونکہ میں وانگ لی ہوں سن باؤ تائیشیان شاہ چین کا سب سے وفادار غلام جیا کے باہر گھاس پہ کھڑے فاتح کو وہ الفاظ حرف بحرف یاد تھے چند لمحے کے لیے وہ شوق میں چلا گیا وانگ لی یہ الفاظ کہنے والے کا نام کتاب میں وانگلی کیوں تھا یہ الفاظ وانگلی نے تو نہیں کہے تھے وہ دھیرے دھیرے چلتا ایڈم کے سر پہ آیا اور اس کے کاغذوں پہ نظر ڈالی وہ تاریخ کی کتاب کو خوبصورت نثریا نظم کی صورت لکھ رہا تھا وہی الفاظ وہی کلمات پھرا ہوں میں ملک ملک اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں میں نے قبریں تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوفزدہ نہیں کرتی لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخری دم تک کیونکہ میں فاتح بن رامسل ہوں ایک آزاد انسان ایڈم نے آخری الفاظ تحریر کیے تو وہ ایک دم اس پہ جھپٹا اور اسے گرے بان سے پکڑ کے دیوار سے لگایا صفات بکھر گئے دوات الٹ گئی ایڈم بکھلا گیا یہ کیا لکھ رہی ہو تم اسے دیوار سے لگائے وہ غرایا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ میں میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں گردن دپوچے جانے کے باعث ایڈم کی آواز پھنسی پھنسی نکلی ایمانداری اور اور سچائی کے ساتھ جھوٹ تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ یہ نہیں لکھا تھا تم نے اس کتاب میں ایک جھٹکے سے اس نے گرے چھوڑا اور صدمے بھری نظروں سے اسے دیکھتا پیچھے ہٹا میں نے یہ کتاب پڑھی ہے میں نے اتنے سال وہ کتاب پڑھی ہے جو باتیں تم وانگلی سے منسوب کر رہے ہو وہ اس نے نہیں کہی تھیں ایڈم نے گرے باندھ درست کیا ارد گرد متوجہ ہوئے لوگوں کو مسکرا کے سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا اور جھک کے کاغذ سمیٹے پھر سیدھا ہوا اور گہری سانس لے کر فاتح کو دیکھا جس کا چہرہ صدمے اور غصے سے بے رنگ ہو رہا تھا میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی میں اسے اب لکھ رہا ہوں مگر میں اس میں کبھی بھی آپ کے الفاظ کو وانگی سے منسوب نہیں کر سکتا سر دبی آواز میں وہ بولا میں اس کتاب کو پوری ایمانداری سے لکھوں گا اور اگر بعد میں اسے کوئی تبدیل کر دے تو وہ الگ بات ہے مگر میں ایسا نہیں کروں گا مگر فاتح کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ دکھ اور ملال میں گھرا کھڑا تھا اس کا ہر ایک سے اعتبار اٹھ سا رہا تھا آپ کو لگتا تھا کہ وانگلی ان غلاموں کو آزاد کرائے گا ہرگز نہیں اس نے تلخی سے کہتے نفی میں سر ہلایا محل میں رہ کے یہ تو جان ہی گیا ہوں سر کہ اس سفارت کار کے اپنے ذاتی کارنامے جتنے بھی ہوں وہ صرف شاہ چین کا وفادار ہے بنگا رایا ملایوں میں اگر اس کی کسی ایسی جد و جہد کا ذکر ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کتاب غلط کہتی ہو ہو سکتا ہے وہ جد و جہد دراصل کسی اور کی ہو نہیں وہ نفی میں سر ہلانے لگا وانگلی ایک تحریک چلائے گا وہ ان غلاموں کو آزاد کرائے گا مجھے تفصیلات نہیں معلوم مگر وانگلی اسے ہی چلانی تھی تحریک شاید وہ سب وانگلی نے نہ کیا ہو شاید وہ سب آپ نے کیا ہو مجھے نہیں معلوم وانگلی کا نام کتاب میں کیوں ہے مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وانگلی وہ ہیرو نہیں ہے جو آپ اسے سمجھتے ہیں آپ اس کے فین ہیں اور اب آپ مایوس نظر آتے ہیں مگر سر فینڈم تو صرف ایک بلبلا ہے سترنگا بلبلا لوگ اس بلبلے کی قید میں اڑتے چلے جاتے ہیں اور جب یہ پھٹتا ہے تو وہ نیچے آ گرتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں مگر وہ ٹھہرا اور اداسی سے مسکرایا میں سوچتا ہوں سر کیا ٹوٹنا ضروری ہے کیا مایوس ہونا لازم ہے ان کے لیے ہمارا پیار تو خالص تھا نا کیا ہوا جو وہ اتنے عظیم نہ تھے جتنا ہم ان کو سمجھتے تھے ہم تو اپنی وفا میں سچے تھے نا فاتح کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبنے لگی اس کے ہاتھ دھیرے ہو کے پہلو میں آ گرے کبھی کبھی ہم پرستار ان شخصیات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اس لیے الوژن کے ٹوٹنے پہ ہمیں خود نہیں ٹوٹ جانا چاہیے جیا سے کچھ لوگ باہر نکل رہے تھے ایڈم کے لیے مزید رکنا محال تھا وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتا اٹھا اور سر جھکائے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے وان فاتح اسے ملال سے جاتے دیکھتا رہا وہ سب وانگلی نے نہیں کیا تھا ڈیڈ آریانہ ایک دم کہیں سے آئی تو اس نے دکھی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا سفید فراک میں ملبوس وہ سائے جیسی بچی دیوار سے لگی آپ نے اس سے بعد اپنے اوپر بھروسہ چھوڑ کے کسی دوسرے پہ بھروسہ کرنا شروع کیا غلط کیا آپ کو اپنے سے امید لگانی تھی بھلے تاریخ کی کتابوں میں جو بھی لکھا ہو اس نے سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھا کیا یہ ہاتھ ان غلاموں کو نجات دلانے جا رہے تھے کوئی اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا پھر کیا ضرورت ہے بھاگنے کی اس نے چہرہ اٹھایا اور جیا کی عمارت کو دیکھا ایک بات طے تھی وہ سب جیا سے شروع ہوا تھا اسی چائے خانے سے مگر کیسے تفصیلات اس کتاب میں درج نہ تھی اسے خود ہی کچھ سوچنا تھا اس کی آنکھیں عمارت پہ جمی تھیں اور ذہن دھندکوں میں پھنسا تھا سلطنت محل کے حرم میں خوشگوار سی دھوپ سینک رہی تھی پائیں باغ میں گھاس کی ننی پہاڑی تھی جس پہ کینوپی بنی تھی کینوپی کی چھتری تلے میز کرسیاں لگی تھی وہاں ملکہ یان سفو ٹیک لگائے گرم چائے سے گھون گھون پی رہی سنہری تاج سر پہ رکھا تھا اور بالوں کا جوڑا بندھا تھا وہ نوجوان اور خوبصورت تھی مگر عہدے کا روب اب شخصیت کا حصہ بن چکا تھا دفتن وہ پیالی رکھ کے مسکراتی ہوئی ہوئی سیدھی نیچے نشیب سے کنیزوں کی حمایت میں تالیاں چلی آ رہی تھی اوپر آ کے اس نے جھک کے تعظیم پیش کی ملکہ یان سوفوں نے مسکرا کے سر کو خم دیا آئیے شہزادی بیٹھیے تالیا مسکرا کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی نارنجی ریشمی مکسی میں ملبوز ہیرو سے مرسا تاج پہنے وہ پھولوں کو گھنگریالے کیے نکھری ہوئی لگ رہی تھی شہزادی تاشا کی طرف سے تحفہ قبول کیجیے اس نے اشارہ کیا تو دو کنیزیں آگے آئیں اور ایک چکور شہر سامنے کی جس پہ کپڑا گرا تھا کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک تین فٹ اونچی اور دو فٹ چوڑی پینٹنگ تھی تصویر دیکھتے ہی یان سفو کے لب کھل گئے تھے وہ یان سوفو کا پورٹریٹ تھا طرح دار سی مسکراتی ہوئی ملکہ ہو بہو اصل کا عکس یان سوفو کی آنکھوں میں ستائش ابھری اس نے بے یقینی سے تالیا کو دیکھا جس نے سر کو پورا جھکا کے اٹھایا یہ میں نے بنایا ہے ملکہ آقا دیکھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا اس کو آقا کی خوابگاہ میں ہونا چاہیے میں بہت متاثر ہوئی ہوں تاشا پھر کنیزوں کو اشارہ کیا اس کو آقا کی طرف بھجوا دو وہ رخصت ہوئی تو متاثر اور ممنون سی یان سفو نے تالیہ کو دیکھا آپ کے اس فن سے ناشنا تھی میں یہ کہاں سے سیکھا آپ نے جب میں یتیموں کی طرح ایک دور افتادہ قلعے میں بڑی ہوئی تھی تو یہ کام سیکھا تھا آپ کو اچھا لگا میری محنت وصول ہو گئی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں نے کسی حکمران کی بیوی کی تصویر بنائی ہے دوبارہ وہی کام کرنا اچھا لگا مجھے اسے کچھ یاد آیا تھا چند لمحے دونوں کے بیچ خاموشی حائل ہو گئی پھر یان سفو کھنکاری چین سے آج صبح اچھی خبر آئی ہے گزشتہ ہفتے سے میرے باپا روبائی صحت ہے نظر بد کے دریا کے پانی نے اپنا اثر کیا ہے میں اس کے لیے آپ کی ممنون ہوں شہزادی آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں ملکہ والد کا رشتہ کسی بیٹے کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری بن سکتا ہے یان سفو غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس پہ اداسی کھل گئی تھی آپ کی اپنے والد سے ناچاکی کس بات پہ ہے تالیا نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرائی وہ مجھے واپس نہیں بھیجنا چاہتے اور میں یہاں رہنا نہیں چاہتی پھر گردن موڑی تو دیکھا نیچے سبزہ زاروں پہ ہرنوں کی جوڑی ٹہل رہی تھی یوں ہی اسے اشر کے قلعے کا لان یاد آیا اور وہ ہرن اس نے سر جھٹکا یان صوف اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دکھ رہی کچھ یاد آ گیا آپ کو شہزادی میرا شہر میرا گھر جہاں بہت سے لوگ ہیں جن سے میں دوبارہ ملنا چاہتی ہوں تو مل آئیے نا اس میں ایسا مسئلہ کیا ہے اس نے گہری سانس لے کر یان سوفو کو دیکھا آپ نہیں سمجھ سکتے اگر ایک دفعہ وہاں چلی گئی تو واپس نہیں آ سکوں گی اسی لیے باپا مجھے جانے نہیں دے سکتے واپس تو صرف ایک جگہ سے نہیں آیا جاتا پتری تاشا پتری شہزادی کو بولتے ہیں اور وہ ہے تین چاند والا آسیف زدہ جزیرہ اس کے علاوہ ہر جگہ سے واپسی ممکن ہے ملکہ نے مسکرا کے ناک سے مکھی اڑائی تین چاند والا جزیرہ وہ چونکی ہاں ملایا کو وہ آسیب زدہ جزیرہ جس میں ساری کشتیاں اور جہاز ڈوب کے غائب ہو جاتے ہیں اس لیے اب وہاں کوئی نہیں جاتا تالیہ ہلکے سے ہنس دی نہیں ادھر نہیں مجھے جہاں جانا ہے وہ جگہ اتنی پراسیب نہیں ہے جتنے پرسرار وہاں کے لوگ ہیں ٹھنڈے اور معاف نہ کرنے والے اس کا چہرہ پھر سے بھج گیا ملکا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا کیا وہ بھی ایسا ہی ہے اس کے سوال نے خوشگوار صبح میں اداس نغمے کھول دیے تالیا گردن موڑ کے درختوں کو دیکھنے لگی وہی تو ایسا ہے ایک چھوٹی سی غلطی منہ پہ موڑ لینے والا معاف نہ کرنے والا میں تو اسے ہر سرد مہری اور بے رخی کے لیے معاف کر دیتی تھی ملکہ پھر مجھے ندامت میں ڈال کے وہ میرے سارے اچھے کاموں پہ پانی کیوں پھیر دیتا ہے ندامت میں یا شرم ساری میں ڈال کے تالیہ نے اداس نگاہیں اس کی طرف موڑی دونوں میں کیا فرق ہے بہت فرق ہے ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی جبکہ شرم ساری کہتی ہے کہ میں خود ایک غلطی ہوں ایک ناکامی ایک بربادی ندامت اچھی چیز ہے پتری داشا مگر شرم ساری تو جان لے لیتی ہے وہ بس ملکہ کا چہرہ دیکھی گئی وہ کم عمر تھی مگر جب نخوت اور بغض کے پردے دونوں کے درمیان سے چھٹے تو اندر سے ایک مخلص عورت نکل کے سامنے آئی تھی میں اپنی غلطی پہ نادم ہوں یا شرمسار مجھے کیسے علم ہوگا اگر تم اپنے آپ کو ناپسند کرنے لگی ہو تو تم شرمسار ہو اور یہ مہلک رویہ ہے میں شاہی چین کی دختر ہوں میں نے اعلیٰ پائے کے اساتذہ سے تربیت حاصل کی ہے انہوں نے مجھے ہمیشہ سکھایا ہے کہ اپنی غلطیوں پہ ندامت اچھی چیز ہے مگر شرم ساری اور خود سے مایوسی انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتی ہے اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گی تو کبھی پر اعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتی میں نے کسی کا اعتبار توڑا ہے اب میں اپنی عزت کیسے کروں ہوں ملکہ نے لمحے بھر کو سوچا اپنی غلطی کو چھوٹا نہ سمجھو مگر پھر یہ بھی دیکھو کہ تم اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہو یہ کام بے حد صبر اور عزم و ہمت والا ہے تمہیں اس جد و جہد پہ اپنی عزت کرنی چاہیے تالیہ جبرن مسکرائی اور سر ایسے بات میں ہلایا میں کوشش کروں گی کیا تم محبت کرتی ہو اس سے وہ نرمی سے سوال کر رہی تھی محبت وہ زخمی سا مسکرائی پتا نہیں مگر یوں لگتا ہے جیسے ہم نے کئی زمانوں کا سفر ایک ساتھ کاٹا ہے اس کے لیے جان دے بھی سکتی ہوں اور لے بھی سکتی ہوں اس سے ناراض ہوں مگر اس کے ساتھ وفادار ہوں سچ پوچھیں تو دل سے صرف اسی کو تمانکو بولتی ہوں سلطان مرسل کو بھی اس دل سے آقا نہیں کہتی یہ محبت تو نہیں ہوتی شاید ملکہ ہنستی پھر محظوظ انداز میں اسے دیکھا یہ محبت نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے شاید پرستار ہونا اسی کو کہتے ہیں یہ پرستار کیا ہوتا ہے ملکہ کے لیے لفظ نیا تھا یا شاید اصطلاح آپ نہیں سمجھیں گی یہ ہمارے شہر کے روگ ہیں ہمارے زمانے والوں کو لگتے ہیں اور دل میں دہرایا تالیا ڈیفینگر تم اچھی باتیں کرتی ہو تاشا میرا نہیں خیال تمہارے یہ شہر چھوڑ جانے سے میں خوش ہوں گی یہ بھی نہیں جانتی کہ اتنی جلدی میں اور تم اتنے قریب کیسے آ گئے تالیا ہنس تھی کھلکھلا کے بہت دل سے دنیا میں کوئی تعلق اتنا مخلص اور گہرا نہیں ہوتا جتنا ان دو عورتوں کا ہوتا ہے جن کا دشمن ایک ہی مرد ہو ملکہ بھی ہنستی اور دلچسپی سے آگے ہوئی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی میں تمہاری واپس جانے میں مدد کروں گی تم میرے شوہر کو بندہ ہارا کے تسلط سے نکالنے کے لیے کیا کر سکتی ہو ہمیں سلطان کا دل راجا کی طرف سے کھٹا کرنا ہوگا سلطان کا جس دن راجا سے اعتبار ٹوٹا اس دن راجا کمزور ہو جائے گا دوسرا وہ آگے ہوئی اور آواز دھیمی کی ہمیں راجا کی دولت کا سوراخ لگانا ہوگا میری اطلاع کے مطابق راجا اپنی دولت کہیں بھیج رہا ہے اگر ہم اس دولت کو حاصل کر لیں تو راجا کی کمر ٹوٹ جائے گی وہ میری اور آپ کی ہر بات ماننے پہ مجبور ہوگا راجا کی تیسری طاقت اس کے رئیس دوست ہیں ہمیں ان رئیسوں کو خوش کرنا اور اعتماد میں لے کر اپنے ساتھ میں لانا ہوگا ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے جو راجا کے پاس بھی نہ ہو وہ ہمارے ساتھ آ ملے تو راجا تنہا رہ جائے گا تم نفرت کرتی ہو راجا سے نہیں میں ان کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کرتی ملکہ نہ وہ میری کمزوری ہے نہ طاقت اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے وہ رسان سے مسکرا کے بولی تو ملکہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی دنیا میں واقعی ایسا دوسرا کوئی تعلق نہ تھا دو عورتیں ایک ہی مرد کے خلاف علامان جیا کے نیم اندھیر ہال میں موم بتیوں نے زرد کوئی فسو روشنی کھلا رکھی تھی مہمان مختلف کرسیوں پہ بیٹھے خوش گپیوں کے دوران چائے پی رہے تھے وہاں صرف چائے نہیں بلکہ کھانا بھی دیا جاتا تھا جو خالص چینی لوازمات پہ مبنی ہوتا تھا فاتح سست روی سے کہوے سے بھری چینک اٹھائے ایک میز پہ آیا جہاں دو اورنگ اصلی نوجوان بیٹھے تھے ایک سن رہا تھا اور دوسرا نم آنکھیں پونجتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اس دن وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی میرے خط واپس آنے لگے ایک ہندوستانی تاجر اس کے گھر کے چکر لگانے لگا اور پھر وہ اشق سے اپنے ناکام عشق کی داستان سنا رہا تھا فاتح نے اس پاٹ انداز میں چائے اس کی پیالی میں انڈیلی اور واس کے ساتھ چینک میز پہ رکھی اتنی چائے نہیں منگوائی ہم نے صرف ایک پیالی منگوائی تھی غم سننے والا ساتھی بگڑ کے بولا تو فاتح چونکا لبا لب بھری چینک کو دیکھا اور گہری سانس لی میں معذرت خواہ ہوں میرا دھیان کہیں اور تھا غلطی سے پوری کیتری بنا دی ناکام عاشق رومال سے ناک پونچھ رہا تھا جب کہ اس کا دوست خفکی سے فاتح کو کہہ رہا تھا ہم یہ چائے پی لیں گے ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے یہ لیجیے آپ بھی پی لیجیے اس نے ایک خالی پیالی دوست کے سامنے رکھی دوست نے حیرت سے ابرو اٹھایا واقعی یہ مفت ہے جی یہ جن خاص پھولوں کی چائے ہے اس کی طلب جیا کے کسی دوسرے مہمان کو نہیں اس لیے کوئی اور نہیں پیے گا آپ پی لیجیے متانت سے کہتا پیچھے ہٹ گیا دوسرے لڑکے نے جلدی سے چائے پیالی میں انڈے اور پھر گھون گھون بھرتے ہوئے دلچسپی سے اپنے دوست کی داستان سننے لگا وہ گئی ہے تو لگتا ہے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا گیا ہے میں بیکار ہو گیا ہوں دل چاہتا ہے ساری ساری رات اسی کہوا خانے میں بیٹھا اسے یاد کرتا رہوں اس کے بارے میں نظمیں لکھتا رہوں پاتے واپس جا رہا تھا جب ناکام عاشق کی آواز کانوں میں پڑی لمحے بھر کو وہ ٹھٹکا پھر آگے بڑھ گیا آستینیں پیچھے چڑھاتے وہ باورچی خانے میں آیا تو نگران باورچی نے بگڑ کے اسے دیکھا تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے فاتح تم نے پوری چینک ضائع کر دی چند پتے اور زیادہ پانی ہی تو لگا ہے ویسے بھی جیا کا کاروبار مندا جا رہا ہے روز کھانا بچ جاتا ہے اور ضائع کرنا پڑتا ہے اچھا ہے وہ پی لیں گے دل بڑا رکھا بے نیازی سے کہہ کے وہ دوسرا تشت اٹھائے باہر آ گیا پیچھے دونوں باورچی اس کے بارے میں کچھ بول رہے تھے اس نے پرواہ نہیں کی وہ دونوں کمارے میز پہ ہنوس بیٹھے تھے عاشق داستان غم سنائے جا رہا تھا اور دوست تسلی سے سن رہا تھا چینک آدھی ہو چکی تھی پیالیاں بار بار بھری جا رہی تھی چینی کی چینک اور کہوے کی دھار انڈھیلنے کی آواز وہ کھڑا اس سارے منظر نامے کو دیکھ رہا تھا اور ایک اچھوتا خیال اس کے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا تھا وہ ہر کھڑکی ہر دروازے میں نظر آتی ہے آسمان کے ہر تارے میں اس کا عکس ہے ہر پھول میں اس کی خوشبو ہے رومال سے آنکھیں رگڑتا عاشق اب رک کے پیالی سے گھون بھرنے لگا تھا وان فاتح ہلکا سا مسکرایا سلطان مرسل شاہ کا دربار اس شام تنہا اور ویران پڑا تھا اثر ڈوبنے لگی تو ساری موم بتیاں مشلیں اور دیے جلا دیے گئے طویل دربار روشنیوں سے جگمگا اٹھا مرسر شاہ اپنے تخت پہ بیٹھا سامنے میز پہ پھیلی پینٹنگ دیکھ رہا تھا ابرو ستائش سے اٹھے تھے اور بار بار وہ واہ واہ کہہ اٹھتا دربان نے دروازے کھولے اور تالیاں اندر داخل ہوئی تو دروازے بند کر دیے دور سید میں اونچے تخت پہ بیٹھے سلطان نے سر اٹھایا اور مسکرا کے اسے دیکھا آئیے پتری تاشا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تالیہ نے ادب سے سر جھکا کے آقا کہا اور ریشمی لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے قدم قدم آگے آئی چبوتری زینے چڑھے اور تخت کے ساتھ ایک مخملی سٹول پہ بیٹھی پھر گنگریالی لٹے انگلی سے کندھے پہ پیچھے کی اور سادگی سے مسکرا کے سلطان کا چہرہ دیکھا کیا آقا کو میرا کام پسند آیا کام یہ تو کوئی معجزہ ہے جیسے وہ سر دھن رہا تھا سر پہ ہیروں جواہرات سے مرسا ٹوپی پہنے اور کندھوں پہ زردار سنہری کبا اڑھے وہ اپنا انگوٹھیوں والا ہاتھ تعریفی انداز میں بلند کیے ہوئے تھا یوں لگتا ہے ملکہ کو اس تصویر میں قید کر دیا گیا ہو ملکہ کا یہ مقام نہیں کہ ان کو قید کیا جائے ہم تو صرف ان کے عکس کو قید کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں مرسل نے گردن موڑ کے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا یہ فن کہاں سے سیکھا آپ نے آزاد انسان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ پنچھی کی طرح ہر ملک کی فضا میں اڑتا پھرتا ہے اور بہت کچھ سیکھ لیتا ہے مجھے فضائیں پسند ہیں آقا یہ محل کی اونچے گنبد نہیں جو قید کر لیتے ہیں مرسل نے گال تلے تین انگلیاں رکھی اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا تو کیا ہم سب قید ہیں اتنے آزاد بھی نہیں ہیں مگر آپ کی بھی مجبوری ہے وہ سرخ آنسو والی انگوٹھی کو انگلی سے گھماتی سادگی سے بولی بندہ ہارا کی ہر بات آپ کو ماننی پڑتی ہے راجہ مراد کے احسان ہے مجھ پر اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے تو کیا وہ سب احسان میں کیا تھا انہوں نے تالیا کی آنکھیں مصنوعی حیرت سے پھیلی میں تو سمجھی آقا کی محبت اور وفاداری میں کیا تھا مرسل یکدم گمسم ہو گیا جیسے چونک چونک گیا ہو پھر تالیہ نے کندھے اچکائے مگر میں ٹھہری آقا کی ایک ادنا کنیز مجھے ان باتوں کی کیا سمجھ یقیناً آقا بہتر جانتے ہوں گے وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا کسی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا دربار کی موم بتیوں کے شولے ہلکے سے ٹمٹمائے میں آپ کو اپنے حرم میں لانے جا رہا ہوں پتری تاشا وہ جو اپنی دانس میں دانائی سے چوٹ کر کے اٹھنے لگی تھی لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی چونک کے اسے دیکھا جی اول درجے کی خاتون بنا کر میں آپ کو اپنے حرم میں لانے جا رہا ہوں شہزادی وہ خوشگوار انداز میں بتا رہا تھا اور اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی ویسے بھی سلطان کی بیوی اور خاتون کا انتظام اور شادی کے معاملات طے کرنے کا اختیار ایک شخص کو ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ملاقہ سلطنت کا بندہ ہارا اور مجھے یقین ہے راجہ مراد کو اس بندھن پہ اعتراض نہیں ہوگا وہ بہت اطمینان اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا آپ کو میرے حرم میں ہونا چاہیے میرے ساتھ میرے ہر فیصلے میں میں ایک طاقتور اور آزاد سلطان بننا چاہتا ہوں شہزادی مجھے یقین ہے آپ میری مدد کریں گی سلطان پر اعتماد تھا تخت پہ بیٹھ کے تاج پہن کے مرد پر اعتماد ہو ہی جاتے ہیں انکار کی تو گنجائش ہی نہیں تھی تالیا پھیکا سا مسکرائی پھر ذرا کھنکاری میری طبیعت آج کچھ ناساز ہے ٹھنڈ پڑ رہی ہے مجھے اجازت دیجیے آقا پھر حاضر ہوں گی اور اٹھ کھڑی ہوئی سر جھکا کے تعظیم پیش کی مسکراہٹ برقرار تھی مرسل نے سر کو خم دیا اور اسے اجازت دی وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی اور پھر مڑی جیسے ہی پلٹی تاثرات بدلے چہرے پہ غصہ در آیا کان سرخ ہوئے وہ طویل دربار میں تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی تنفس مارے جذبات کے تیز ہو رہا تھا واہ آفرین ملسن اب پھر سے بے حد دلچسپی سے اس پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا فجر کی آزان قدیم ملاقہ کی کسی مسجد سے گونجتی گرد و نوا میں پھیل رہی تھی تن باؤ کے سہن میں تاروں بھرا آسمان نظر آ رہا تھا برامدے میں آرام کرسی پہ وہ سو رہا تھا اوپر کمبل تھا جیسے کسی نے بعد میں ڈالا ہو اور میز پہ رکھا دیا بجھا دیا تھا اور ایک کتاب آدھی کھلی پڑی تھی آزان کی آواز سے وانگلی کی آنکھ کھلی ذرا سا کسمس آیا اور آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا پھر چونک کے اپنے اوپر پڑھا لے ہاف دیکھا ادھر ادھر گردن گھمائی فاتح آواز دی وہ سہن کے کونے میں گھڑے کے پانی سے جھک کے وضو کر رہا تھا چہرہ اور بازو گیلے تھے پاؤں اب دھو رہا آواز پہ آخری دفعہ پانی بھایا اور جی مالے کہتا گھڑا رکھتا اس طرف گھوما پھر قدم قدم چلتا برآمدے تک آیا اندھیر برآمدوں میں تاروں بھرے آسمان تلے کھڑا غلام جس کے ہاتھ منہ گیلے تھے بہت سادگی سے اسے دیکھ رہا وانگلی نے گہری سانس لی تم کیا مجھ سے خفا ہو فاتے وہ ہلکا سا مسکرایا اور نفی میں سر ہلا میں زیادہ دیر خفا نہیں رہتا مالک اور آپ کی کوئی غلطی نہیں میری توقعات غلط تھیں پھولے گالوں والے وانگلی کے معصوم صورت چہرے پہ اداسی گھل گئی شاید میں اتنا عظیم نہ تھا جتنا تم مجھے سمجھتے تھے اس کی آواز کی اداسی صحن کی سرخ اینٹوں سے ٹکرا کے درختوں کی شاخوں سے لپٹنے لگی نہیں مالک آپ صرف مختلف تھے ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے مگر ہر کوئی خاص ہوتا ہے ہم جب خود کو نہیں بدل سکتے تو دوسروں کو کیسے بدل سکتے ہیں ہمیں صرف دوسروں کو قبول کرنا ہوتا ہے تو تم نے مجھے قبول کر لیا ہے قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو آپ کی خامیوں کا احساس نہ دلاؤں اصلاح کی ضرورت ہر انسان کو ہر وقت ہوتی ہے وہ اب گلی آستینے واپس موڑ رہا تھا سینے پہ کمبل ڈالے بیٹھے وانگلی نے تکان سے گہری سانس میں جانتا ہوں تمہارے نزدیک میری خامی یہ ہے کہ میں غلاموں کے حقوق کے لیے نہیں لڑتا نہیں آپ کی خامی یہ ہے کہ آپ فضول خرچ ہیں وانگلی کو اس کی توقع نہیں تھی وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا غلاموں کو بھول جائیے اپنی فکر کیجیے آپ نے ایک غلام کی ہزاروں دنار میں بولی لگائی کیا ضرورت تھی اس کی جب کہ آپ اتنے امیر نہیں ہیں جیا مسلسل نقصان میں جا رہا ہے آپ کو اپنے کاروبار کو واپس پیروں پہ کھڑا کرنا ہوگا میرے بہت سے کاروبار ہیں مگر ہاں میں جیا کے لیے فکر مند رہتا ہوں وہ کہتے ہوئے ہولے ہولے کرسی پہ جھولنے لگا رات کی مقدس خاموشی میں ہلکی ہلکی آواز پیدا ہوئی میرے پاس ایک طریقہ ہے جیا کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کا اگر آپ کو مجھ پہ ذرا سا بھی بھروسہ ہے تو اس پہ عمل کر کے دیکھیے وہ آگے آیا اور احتیاط سے وانگلی کا چہرہ دیکھتے اس کے قدموں کے قریب بیٹھا جیسے غلام بیٹھتے ہیں مگر گردن اور نگاہیں اٹھی ہوئی تھی وہ انہیں نہیں جھکاتا تھا کیا ہم منادی کرا دیتے ہیں کہ جیا میں کوارے مردوں کو کھانا اور چائے مفت ملے گی اے وانگلی ہڑبڑا کے سیدھا ہوا ہم کیوں کسی کو مفت کھانا دیں روز کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ دوسرے دونوں چائے خانوں کا رخ کر لیتے ہیں جیا سنسان ہوتا جا رہا ہے لوگ دوسری دکانوں میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھری ہوتی ہیں انسان بھیڑ چال کا رسیہ ہے وہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے دکان میں ہجوم دیکھ کے سب کو اشتیاق ہوتا ہے کہ وہاں جانا چاہیے ہم بھی ایسا ہجوم اکٹھا کر سکتے ہیں مفت کھانے کی لالچ میں تو سارے شہر کے مرد آ جائیں گے فاتح یہ تو سراسر نقصان ہے وہ متضبزب تھا مگر ہجوم تو لگے گا نا اور ان کی دیکھا داکھی شادی شدہ مرد عورتیں سب آئیں گے اور پیسے دیں گے ویسے بھی کمارے زیادہ تر ناکام عاشق ہوتے ہیں چائے پہ خوش ہوتے ہیں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں اتنا زیادہ نہیں کھا سکتے وہ اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا آہستہ آہستہ بتا رہا تھا وانگلی توجہ سے سن رہا تھا اسے یہ خیال بھلا معلوم ہونے لگا اسے نہیں معلوم تھا کہ سب سے زیادہ کنوارے مرد جس ایک طبقے میں ہوتے ہیں وہ غلاموں کا طبقہ ہوتا ہے دوپہر چمکیلی تھی اور آسمان بادلوں سے بالکل صاف تھا جیا چہ خانے کے اندر ہجوم لگا تھا باہر سبزے پہ کچھ لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اندر میزیں کھچا کھچ بھری تھیں ایسے میں دو چوہا پوش چوکھٹ سے اندر داخل ہوئے تو مرکزی ہال میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی دھوئیں اڑ رہے تھے اور خوشکپیوں کی آوازیں مل کر شور صورت بلند ہو رہی تھی غرض جیا میں رونق لگی ایک چوہا پوش نے دوسرے سے سرگوشی کی یہاں اتنا رش کیوں ہے ایڈم دوسرا قریب کھسکا اور بولا کیونکہ اس چائے خانے کے مالک نے تمام کنوارے مردوں کے لیے کھانا اور چائے مفت کر دی ہے چیتالی تین دن میں اس چائے خانے کی رونق بحال ہو گئی ہے تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں کیونکہ میں کنوارا ہوں اور آپ کی مہربانی سے جو میری شادی ہونے والی تھی وہ وقت قید کے باعث نہیں ہو پائے گی اس لیے مجھے اب یہاں سے مفت دال روٹی توڑنے دیجیے شہزادی ارے واہ میں نے کیا کیا تھا تمہیں یہ شوق تھا میرے خزانے کے ایڈونچر کو خراب کرنے کا وہ اس کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھتی کہے جا رہی تھی گول سینے اوپر جاتے تھے اور وہاں ایک چھوٹا ہال بنا تھا تمہیں اور مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے اور تم نے کیا کیا ہاں میں نے کیا کیا وہ اوپر آیا اور آگے پیچھے ایک میز کی طرف بڑھے تم نے جا کر چابی اور سکہ وان فاتح کو دے دیا اور انہوں نے وہ دروازہ کھول دیا تم اپنی وجہ سے کمارے ہو اچھا اس نے ایک کرسی کھینچی اور اسے دبی آواز میں جھڑکتے ہوئے بات بات جاری رکھی تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ جو میرے اور تمہارے درمیان تھی تم اس میں وان فاتح کو لے آئے تم ہر دفعہ ان کو بیچ میں لے آتے ہو میز پہ ہلکا سا ہاتھ مارا اور بات مکمل کر کے چہرہ موڑا تو میز کی اس طرف کرسی پہ وہ بیٹھا تھا تالیا کا سانس تھم گیا سفید کرتے پاجامے میں ملبوس ٹیک لگائے گہری اسپاٹ نظروں سے تالیا کو دیکھتا ہوا تالیا نے فوراً ایڈم کو دیکھا جو تیسری کرسی کھینچ کے بیٹھ رہا تھا یہ یہاں کیسے یہ تو سن باؤ کے گھر پھر چونک کے اعتراف میں دیکھا دیواروں پہ سرخ رنگ کی سجاوٹ چینی زبان میں لکھے بینرز اس نے گہری سانس کھینچی اور خفکی سے ایڈم کو دیکھا تو یہ چائے خانہ سن باؤ کا ہے ساتھ ہی خفکی سے رخ ذرا موڑ لیا ٹوپی سر پہ تھی مگر اس کے حالے میں دمکتا چہرہ اور تمتماتے گلابی ہوتے گال صاف دکھائی دے رہے تھے میں چاہتا تھا ہم تینوں مل کے بیٹھ کے باتیں کر لیں اور مستقبل کا ایڈم نے قدرے نرمی سے بات سنبھالنی چاہی مگر اسے میں نے کہا تھا تمہیں یہاں بلانے کو وہ سنجیدگی سے ہاتھ میں اس پہ رکھتے ہوئے سامنے کو جھکا تالیا نے خفا خفا سا چہرہ اس کی طرف مڑا اور آپ کیوں ایک بدیانت چھوٹی لڑکی سے ملنا چاہتے تھے اس سچے اور عظیم نئے دوست کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے جس کے لیے آپ نے ہمیں چھوڑا تھا میں نے کسی کو نہیں چھوڑا تم نے ایک غلطی کی اور تم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی جہاں تک وانگلی کا تعلق ہے تو میں اس سے جن کاموں کی توقع کر رہا تھا وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے اب اگر تم ہماری ذاتی رنجشوں کو پس پش ڈال دو تو ہم کام کی باتیں کر لیں وہ غصے میں نہیں تھا وہ بس دو ٹوک بے تاثر سا کہہ رہا تھا تالیا نے رک کے اسے دیکھا اس کے بال چھوٹے تھے کلموں سے کچھ سفید بھی تھے شیف تازہ بنا رکھی تھی اور چہرہ پہلے سے تر و تازہ لگتا تھا بلا آخر اسے ملاقہ کا پانی راس آ گیا تھا اور وہ روبائے صحت تھا البتہ اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور فکر مندی پہلے سے مختلف تھی نہ جانے کیوں وہ نرم پڑنے لگی کہیے تمانکو میں سن رہی ہوں خفگی ختم نہیں کی مگر کم کر دی ایڈم نے سکون کا سانس لیا تالیا اور فاتح آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ایڈم ان کے ایک طرف تکون صورت وہ میز پہ جھکے تھے ارد گرد میزوں پہ چند لوگ کھانے اور خوش کپیوں میں مصروف نظر آتے تھے کوئی یہاں خاص متوجہ نہ تھا ہمیں جلد از جلد وہ چابی ڈھونڈ کے اس جگہ سے نکلنا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے اپنے کام کریں اور میری شادی ہو سکے وہ عرصے بعد اتنا مغموم اور بے چین نظر آ رہا تھا جیا کے سارے کوارے مردوں کو دیکھ کے اس کے پرانے زخم جاگ گئے تھے ایڈم کا کہنا ہے کہ راجا مراد اپنی دولت کو کہیں منتقل کر رہا ہے فاتح نے سنجیدگی سے تالیا کو مخاطب کیا لگتا تو یہی ہے مگر کہاں ہم نہیں جانتے اس کا انداز ہنوز لیا دیا سا تھا اور یہ دولت آ کہاں سے رہی ہے راجا کا کوئی کاروبار کوئی جائیداد نہیں ہے جب اس کو محل سے نکالا گیا تھا پچھلے سلطان کے عہد میں تو وہ کنگال تھا تبھی تو آلود سنگائے کے ایک خستہ حال مکان میں جا بسا تھا مجھے یہ سب وانگلی نے بتایا ہے یہ دولت ان کو ابو الخیر کی طرف سے ملتی ہے مگر وہ اسے کہیں اور منتقل کیوں کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی فاتح نے کوہنیاں میز پہ رکھے اس کو غور سے دیکھا تم ہی تو کہتی ہو کہ فضا میں شامل سیسیم کے علاوہ کوئی شے مختلف نہیں ہے ہماری اور ان کی دنیا میں تو ایڈم احتجاج کرنے لگا مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا یہ میری لائن تھی تو ہماری دنیا میں بھی تو یہی کام ہوتے ہیں اس کو منی لانڈرنگ بولتے ہیں منی لانڈرنگ اس نے کرا کے آنکھیں بند کی چیتالیہ تو ماشاءاللہ لوٹنے اور چوری چکاری کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہے اس لیے ان کا علم لامحدود ہوگا مگر میں سچی بات ہے کہ ابھی تک ٹھیک سے نہیں جانتا کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے کیوں تم نے کبھی اس موضوع پہ کوئی کتاب نہیں پڑھی کیا وہ چمک کے بولی جواب میں ایڈم نے منہ بنایا تھا سادہ سی بات ہے جب کوئی آدمی بینک میں پیسہ رکھوانے جاتا ہے تو بینک اس سے پوچھتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا کیسے کمایا اس کی رسیدیں دکھاؤ وہ رخ موڑ کے ایڈم کو سمجھانے لگا ایڈم تالیہ کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کیے سننے لگا تو حلال کمائی والے رسیدیں دکھا دیتے ہیں مگر ناجائز طریقے سے پیسے بنانے والے رسیدیں نہیں دکھا سکتے سو وہ اس پیسے کو اپنے ملک میں نہیں بلکہ فیشنیبل خوبصورت لڑکیوں کے بیگس میں بھر کے دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کے کی ایئرپورٹ پہ تلاشی کم کم ہی لی جاتی ہے اس پیسے کو آف شور اکاؤنٹ میں رکھنا کہتے ہیں ایسے ہی لوگ آف شور کمپنیاں بناتے ہیں جو ایک کھوکھلی کمپنی ہوتی ہے بس یہ جان لو کہ ہر ملک پوچھتا ہے پیسہ کہاں سے آیا سوائے چند ایک ملکوں کے وہ عرصے بعد ایڈم کو اپنا اور سادہ لیڈر لگنے لگا تھا جو اسے آسان زبان میں کچھ سمجھا رہا تھا کون سے ملک ہانگ کانگ اور پاناما یہ ملک کیوں نہیں پوچھتے کہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا وہ حیران ہوا یہ غریب جزیرے تھے ان کے پاس کچھ ایسا نہ تھا جو لوگ یہاں سرمایہ کاری کرتے جس ملک میں بھی لوگ آ کر پیسے بینکوں میں جمع کراتے وہ ملک امیر ہو جاتا ہے سو ان ملکوں نے دنیا کو یہ کہہ دیا کہ ہمارے بینکوں میں پیسہ محسوس کرو ہمارے ہاں آف شور کمپنی رجسٹر کراؤ ہم پیسے کا ذریعہ نہیں پوچھیں گے او یعنی اس طرح سارے کرپٹ لوگ اپنا کالا دھن پاناما اور ہانگ کانگ اور سوئس بینکوں میں بھرنے لگے کیونکہ وہاں کوئی ان سے سوال نہیں کرتا ایڈم کو سمجھ آ گئی اور پیسے کو ملک سے چوری چھپے نکال کے آف شور میں محفوظ کرنا منی لانڈرنگ ہوتا ہے یہ پہلے صندوقوں میں بھر کے ہوتا تھا اب بیگز میں ڈال کے دیٹس اٹ آف شور تالیا نے ایک دم میز پہ ہاتھ مارا تو وہ دونوں اسے دیکھنے لگے آف شور کا کیا مطلب ہے بھلا وہ دبی آواز میں چمکتی آنکھوں سے گویا ہوئی ساحل سے دور سمندر کی طرف کسی شے کو رکھنا سمندر کے اندر جزیروں میں چھپانا یہ Panama Hong Kong British Britain Virgin island یہ سب جزیرے ہیں ہے نا ہاں تو تو ہو سکتا ہے اس قدیم زمانے میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہو خزانوں کو صندوقوں میں بھر کے کسی ایسے جزیرے پہ لے جایا جاتا ہو جہاں کوئی اس دولت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا اس چھوٹے خالی صندوق میں ریت کے ذرے پھنسے تھے اسے ساحل پہ گھسیٹا گیا تھا وہ نم تھا اسے کشتی میں لاد کے لے جایا گیا تھا راجا مراد اس دن کشتی تیار کرنے کا حکم دے رہا تھا وہ ناراضی بھلائے جوش سے کہہ رہی تھی وہ راجا وہ سب ایک جزیرے پہ بھیجتا ہے مگر ملایا میں سینکڑوں جزیرے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون سا جزیرہ ہے چیتالیہ مجھے معلوم ہے وہ چہکی ملکہ یانسفو نے کھونٹڈ جزیرے کا ذکر کیا ہے جس سے کوئی پلٹ کے نہیں آتا تین چاند والا جزیرہ میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا یہی یقیناً وہیں کچھ ہے جہاں ملتے ہیں تین چاند ایڈم بڑبڑایا میں نے کتب خانے کی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا ہے وہ آصف زدہ ہے اور وہاں سارے جہاز ڈوب جاتے ہیں اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا شاید یہ صرف باتیں ہوں عام لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے وہ پرجوش سی باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھتی کہہ رہی تھی مجھے معلوم ہے اب مجھے کیا کرنا ہے کیا فاتح نے ٹیک لگا لی اور غور سے اسے دیکھا تالیہ نے جواب میں بے نیازی سے نظریں اس کی طرف موڑی میں یہ بتانے کی پابند نہیں ہوں تمام کو اور وہ کیوں اس کے ماتھے پہ بل پڑے وہ اٹھی میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا کیونکہ میرا ویژن ٹوٹ چکا ہے کیونکہ میں اب کسی کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں جب انسان اپنے آپ کو عزت دینے لگ جائے تو اسے کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی میں آزاد ہو چکی ہوں میں نے خود سے وعدہ لیا ہے کہ اب اچھے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گی دھوکہ نہیں دوں گی اور میں اس وعدے کے لیے صرف اپنے آپ کو جواب دے ہوں کسی دوسرے انسان کو نہیں دی فین گرل کیل میں رہ گئی توانکو اور جو یہاں ہے وہ آپ کی عزت کرتی ہے مگر وہ ذہنی غلام نہیں ہے کسی کے فین ہونے کا مطلب اپنی رائے کو اس کی رائے کا غلام بنا دینا نہیں ہے بعض اوقات ہم پرستار اپنی محبوب شخصیات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اس نے چوغا جھٹکا سیدھی ہوئی اور ایک جتاتی نظر اس پہ ڈالتی مڑ گئی آخری بات پہ فاتح نے چونک کے ایڈم کو دیکھا جس نے خجالت سے سر کھجایا تھا مجھے ہر بات شہزادی کو بتانی پڑتی ہے ورنہ وہ میرا دایا ہاتھ کٹوا سکتی ہیں دایا تالیہ اب دھک دھ زینے اتر رہی تھی فاتح نے جواب نہیں دیا بس خاموشی سے پیچھے ہو کے بیٹھا چلو اچھا ہے اس نے کہا کہ اب وہ جھوٹ نہیں بولے گی اس نے تالیہ کی بات کا اثر ظاہر کرنا چاہا انہوں نے کہا ہے کہ اچھے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولیں گی اب یہ تو تالیہ ہی بتا سکتی ہیں کہ اچھے لوگوں میں ہم شامل ہیں یا نہیں ان کا ویسے بھی کچھ نہیں پتا کل کو کہنے ساری دنیا میں کوئی اچھا نہیں ہے فاتح نے گردن موڑ کے کام کرتے بیروں کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا تم اپنا کام کرو اور چکنے رہو کل ملتے ہیں باورچی اوپر آنے والا ہوگا پھر وہ آگے بڑھ گیا سر وہ کھڑا ہوا اور قدرے سنجیدگی سے پکارا وہ جاتے جاتے رکا اور پلٹ کے اسے دیکھا کوئی بات ہے چیتالیہ جی، نے مجھے بتایا ہے کہ سلطان مرسل ان کو ایڈم نے تھوک نکلی اپنے حرم میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور جلد ہی وہ راجہ سے بات کرنے والے ہیں اس نے نظریں جھکا لی میں چاہتا تھا کہ آپ کو علم ہو کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے انہوں نے مجھے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا فاتح بن رام کے کان سرخ پڑے پریشانی شکن آلود ہو گئی ایسا کچھ نہیں ہوگا سنا تم نے اپنی شہزادی سے کہو سلطان سے دور رہے وہ ایک دم اتنے غصے سے بولا کہ خود بھی ٹھٹک گیا ایڈم نے نظر اٹھا کے خاموشی سے اسے دیکھا اور سر کو خم دیا وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں وہ ملاقہ کی شہزادی ہیں میں یا آپ یہ بات ان کو کس حیثیت سے کہہ سکتے ہیں سر یہ سوال نہیں تھا تبصرہ تھا کہہ کے وہ رکا نہیں چوگے کی ٹوپی درست کی اور مڑ گیا فاتح مٹھیاں بھینج کے رہ گیا اسے کچھ بہت برا لگ رہا تھا سخت ناگوار بے بسی کا عجیب احساس راجا مراد کی خوابگاہ کے اندر کندیلے جل رہی تھی سارے میں زرد روشنی پھیلی تھی راجا میز پہ جھکا بیٹھا ایک ننے ہتھوڑے سے لکڑی کے ٹکڑوں میں میخے ٹھونک رہا تھا ماتھے پہ سرخ پٹی بندھی تھی اور بال پونی میں جھک رہے تھے نیچے سیاہ کرتا پاجامہ تھا یہ اس کے آرام کا وقت تھا آہٹ ہوئی تو اس نے سر اٹھایا پھر مسکرایا سامنے تالیاں کھڑی تھی شہزادی والے لباس میں تاج اور زیور پہنے وہ سنگھار کیے مسکرا رہی تھی آؤ تالیا بہت دیر لگائی آنے میں سنا ہے آج کل تم شہر کی سیر کو نکلی رہتی ہو مجھے بھیس بدل کے لوگوں کے حالات معلوم کرنا اچھا لگتا ہے وہ مسکرا کے کہتی قریب آئی اور میز کے کنارے رکی راجا کے ہاتھوں پہ نظر ڈالی تو ٹھٹکی اس نے ننی لکڑی کی کشتی پکڑ رکھی تھی جس کو وہ مہارت سے جوڑ رہا تھا چند اوزار اور لکڑی کے ٹکڑے سامنے پھیلے تھے یہ شوق بھی رکھتے ہیں آپ شکار بازوں کے شوق وسیع ہوتے ہیں بیٹھو مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے تالیا ذرا سی چونکی مگر پھر سنبھل کے بیٹھ گئی ذہن فوراً مرسل کی باتوں کی طرف گیا کیا اس نے باپا سے بات کر لی او oh, نو no. اب وہ کیا کرے گی کیا کہیں گی کہیے کیا بات تھی دھڑکتے دل سے پوچھا کھوجتی نظریں راجا کے چہرے پہ جمی تھی وہ جھکا اور دراز سے کچھ نکال کے میز پہ رکھا تالیا دھک سے رہ گئی وہ خالی بوتل تھی راجا نے کشتی میز پہ رکھی اور پیچھے ہو کے بیٹھا اس بوتل میں جو مشروب تھا وہ تم نے پیا تھا تب جب تم نے چابی نکالی تھی یاد ہے جی راجا اس نے پھیکا سا مسکراتے سر کو خم دیا مجھے کیسے بھول سکتا ہے یہی تو ساری بات ہے تالیہ تمہیں بھولنا بھی نہیں چاہیے تھا وہ بھی مسکرایا اس کی اکابی آنکھوں کی چمک اندر تک اترتی نظریں تالیا کا دل بری طرح دھڑکا مطلب وقت میں سفر کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اس مشروب کو پینا پڑتا ہے یہ چابی کو جوڑنے کے لمحے سے پہلے کی ساری یاداشت بھلا دیتا ہے دروازہ کھولنے کے بعد جیسے ہی چابی ٹوٹے گی تمہیں سب بھول جانا چاہیے تھا اور میں جانتا ہوں کہ تم بھول گئی ہوگی تالیہ نے ایسے بات میں سر ہلایا کمرے کی خوابناک فضا میں کچھ غلط تھا وہ محسوس کر سکتی تھی مگر جس لمحے برسوں بعد تم نے چابی جوڑی تمہیں سب کچھ یاد آ جانا چاہیے دروازہ کھول کے واپس آتے ہی تمہیں سب یاد آ جانا چاہیے تھا مگر تمہیں نہیں یاد آیا سوائے چند بے ربط مناظر کے تمہیں کچھ یاد نہیں تمہاری ماں تمہاری پیدائش کے وقت مر گئی تھی مگر تمہیں یہ بھی یاد نہیں وہ ہلکا سا مسکرایا تالیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی حلق سوکھ رہا تھا میں اتنے دن سوچتا رہا کہ میرے جادو میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا تالیا کو ماضی کیوں نہیں یاد آیا اور پھر مجھے ایک خیال آیا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ بھی میکان کی انداز میں کھڑی ہو گئی کسی معمول کی طرح مجھے خیال آیا کہ ایسا تب ہوتا جب وہ آگے آیا وہ بنا پلک جھپ کے اس کو دیکھ رہی تھی مراد نے اس کو دونوں کہنیوں سے سختی سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا تالیہ کی آنکھیں بس اس پہ جمی تھی ایسا صرف تب ہو سکتا تھا جب یہ چابی تم جوڑتی تم نے یہ چابی جوڑی ہی نہیں چابی کا چکر خراب ہو گیا ہے کیونکہ اسے کسی اور نے جوڑا ہے تم اکیلی نہیں آئی ہے نا وہ پتھر کی مورت بن گئی جس کو راجا نے کوہنیوں سے دبوچ رکھا تھا اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لا کے وہ دھیرے سے سرد آواز میں بولا مجھے بتاؤ تالیا بنت مراد تم اپنے ساتھ اپنی دنیا سے کس کو لے کر آئی ہو اس کی آواز بے رحم گراہٹ میں بدل گئی میں پوچھ رہا ہوں کہ تم میری دنیا میں کس اجنبی کو لے آئی ہو